اس نے خواب میں دیکھا وہ لکڑیوں کا گٹھا پھینک کے اس کیچڑ میں لت پت لڑکی کے سامنے جھکا جو گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی آس پاس گھنے اور اونچے درخت تھے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ جمائے جھک کے اس سے بولا میک اے وش وہ بھیگا چہرہ اٹھا کے اسے دیکھنے لگی آج تمہاری سالگرہ ہے کوئی خواہش کرو پھر اس نے سنا وہ روتے ہوئے کچھ کہنے لگی ٹوٹے ٹوٹے سے الفاظ سماعتوں سے ٹکرائے چاکلیٹ بہت ساری چاکلیٹ وہ مڑا اور ایک درخت تک گیا ایک سخت خول کا پھل توڑا اور اسے چاقو سے کاٹا اندر سے نکلتے گودے کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ اسے لگا ناک میں گھس گئی ہو ایک دم سے فاتح کی آنکھ کھلی کچھ دیر کے لیے پانچ سو ستاون برس قبل کے زمانے میں واپس چلتے ہیں شہر تھا ملاقہ کا وقت تھا شام کا اور مقام تھا سن باؤ کے گھر کا سورج ڈوب رہا تھا اور وان فاتح صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کرتا نظر آ رہا تھا سفید پاجامے پہ پہنے کرتے کی آستینیں چڑھائے ہاتھ میں ڈول پکڑے وہ ایک مکمل غلام بن چکا تھا چلو بھر بھر کے پانی صحن کی اینٹوں پہ چھڑکتا اور درمیان میں خود بھی گھون بھر لیتا کہ گرمی شدید تھی اور کنویں کا پانی ٹھنڈا میٹھا سا تھا دفتن دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ پھر تیزی سے برامدے سوفو اپنے چند مصاحبوں کے ہمراہ چلی آ رہی تھی بھورے چوہے میں ملبوس سر کو اس کی ٹوپی سے ڈھکے قریب آتی ملکہ نے ہاتھ کے اشارے سے مصاحبوں کو دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے آ رکی چغے کی ٹوپی کے حالے میں اس کا خوبصورت چینی چہرہ مسکراتا ہوا نظر آ رہا تھا فاتح نے ڈول زمین پہ رکھا اور گردن چھکا کے تعظیمن سلام کہا ملکہ خوش آمدید ساتھ ہی گہری آنکھیں اٹھا کے دیکھا شاہ چین کی بیٹی نے چوہے کی ٹوپی پیچھے کو گرائی اور شہانہ انداز میں اسے سے مخاطب کیا سب کیسا جا رہا ہے غلام فاتح اس نے پہلے ملکہ کو کرسی پیش کی پھر درمیان میں میز رکھی اور جب وہ کرسی پہ بیٹھ گئی تو وہ مقابل کرسی پہ بیٹھ گیا غلام ہونے کے باوجود وہ ملکہ کے سامنے بیٹھنے سے قطن نہیں ہچکچایا ملکہ کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی کل شہزادی تالیہ اور مورخ تین چاند والے جزیرے کے لیے روانہ ہوں گے جہاں سے وہ خزانہ ڈھونڈ کے لائیں گے آپ کا بھیجا گیا چینی جہاز اگر وقت پہ پہنچ گیا تو وہ وقت پہ ہی پہنچے گا بالکل اگر ایسا ہوا تو شہزادی تاشا خزانے سمیت واپس آئیں گی امید ہے تب تک مراد راجہ مجھے قید کر چکا ہوگا لیکن میں اس سے اپنے اور تاشا کے لیے محفوظ رستہ حاصل کر لوں گا پھر ہم ملاقہ سے چلے جائیں گے اور آپ کے تخت کو کسی لڑکی سے خطرہ نہیں ہوگا مراد راجا اور تاشا مجھے اپنے دونوں دشمنوں سے نجات مل جائے گی نا اس نے سنجیدگی سے پوچھا فاتح نے سر کو خم دیا میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے ملکہ عالیہ کہ شہزادی تاشا آپ کے سلطان کی ملکہ نہیں بنے گی آپ بے فکر رہیے تمہارے وعدوں پہ اعتبار کرنا چاہتی ہوں مگر ملکہ نیچے فرش کو دیکھ رہی تھی جہاں پانی کا ڈول رکھا تھا مگر تمہارا چہرہ کہتا ہے کہ تم وعدے نبھانے میں اچھے نہیں ہو آپ کی کیافہ شناسی غلط ہے ملکہ میں نے کبھی وعدے نہیں توڑے چاہے وعدہ قوم سے کیا ہو یا بیوی سے یا اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے ملکہ نے چونک کے آنکھیں اٹھائی بیٹیاں تمہاری تو صرف ایک بیٹی ہے اب ایک ہے بڑی والی مر چکی ہے سن باؤ کے برامدے میں سناٹا چھا گیا ملکہ نے چند لمحے کو نظریں جھکائیں پھر اٹھا کے اسے دیکھا نہیں جو مری تھی وہ تمہاری بیٹی نہیں تھی وہ تمہاری بہن تھی پھر اچکائے لیکن ہو سکتا ہے میری قیافہ شناسی چہرے پڑھنے کا علم غلط ہو خیر کل جب شہزادی تاشا اور مورخ جزیرے کی طرف چلے جائیں گے تو وہ بات بدل کے واپس منصوبے کی طرف جانے لگی مگر وان فاتح کی تمام حسیات جاگ چکی تھی ملکہ کے مقابل بیٹھے غلام نے پانی کے ڈول کو دیکھا اور پھر ملکہ کو نہیں یہ قیافہ شناسی نہیں ہے اس کی چپتی نظریں یان سفو پہ جمی تھی جس کی رنگت ایک دم پھیکی پڑی تھی اس روز جب آپ نے تاشا کے سامنے اسی جگہ بیٹھ کے مجھے خود غرض کہا تھا تو مجھے یاد ہے آپ کی آمد سے چند ساتیں قبل میں کنویں سے پانی بھر کے لایا تھا اور وہ ڈول بھی میں نے اسی طرح یہاں رکھا تھا اس روز بھی ڈول کے پانی سے میں نے پیا تھا آج بھی پیا ہے آپ میرا چہرہ نہیں پڑھ رہی تھی ملکہ آپ پانی کو پڑھ رہی تھی فاتح کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور اس نے آگے جھک کے ملکہ کی آنکھوں میں جھانکا یہ قیافہ شناسی نہیں ہے یہ جادو ہے اور آپ آپ جادوگرنی ہیں نیلگو اندھیرے میں ڈوبی حویلی پہ پل بھر کے لیے اس موت کا سناٹا چھا گیا یان سوفو کے کان غصے سے سرخ پڑے اور اس نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا تم اس گستاخی کی سزا جانتے ہو غلام میں اتنا جانتا ہوں کہ ملاقہ میں جادوگروں کے متعلق قوانین بہت سخت ہے اگر سلطان کو علم ہوا کہ آپ کے والد نے آپ کو جادو سے لیس کر کے بھیجا تھا تاکہ تاکہ آپ ملاقہ پہ قبضہ کر سکیں تو آپ کو سزائے موت دے دی جائے گی تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو وہ غرائی مگر لہجہ اتنا مضبوط نہ تھا اور وہ مسکرائے جا رہا تھا آپ نے پمبورو کے پورے خاندان کو تباہ کروا لیا کیونکہ وہ جادو میں ملوث تھے مراد راجا نے اپنے جادوگر دوستوں سے غداری کی اور سلطان سے آن ملا کیا وہ آپ کا راز جان گیا تھا تبھی آپ نے اسے محفوظ رستہ دے دیا آپ دونوں جادوگر ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے واقف ہیں لیکن سلطان کو علم نہیں ہے تم آپ فکر مت کریں میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر آپ کو سزا ہو گئی تو مجھے اور تاشا کو واپسی کا رستہ نہیں ملے گا یان سوفو لب بھینچے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی پھر ایک دم وہ ہنس پڑی یکا یک سارا غصہ غائب ہو گیا تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ملکہ میں آپ سے کیا وعدہ نبھاؤں گا آپ کو آپ کا علم مستقبل دکھا سکے تو دیکھ لیجیے گا یان سوفو نے اب کی بار پوری گردن جھکا کے ڈول میں مقیت پانی کو غور سے دیکھا میں مستقبل نہیں بتا سکتی جادو صرف ماضی بتا سکتا ہے اعتراف کیا اور مستقبل دیکھ لینا کیا ہوتا ہے اسے کوئی یاد آیا تھا الوہی وہ اب بھی پانی کو دیکھ رہی تھی شہزادی تاشا نے بھی آپ کے سامنے بہت دفعہ پانی پیا ہوگا ان کا ماضی نہیں پڑھا آپ نے وہ جادوگر کی بیٹی ہے میرا علم اس پہ اور اس کے باپ پہ نہیں چلتا تم البتہ اس نے نظریں اٹھا کے مسکرا کے فاتح کو دیکھا ایک خود غرض مرد رہے ہو اور وہ کیوں تم نے ایک عورت سے صرف اس لیے شادی کی تاکہ وہ تمہاری بہن کا خیال رکھ سکے تم اپنے باپ پہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم اس سے بہتر ہو تمہیں اپنے باپ سے نفرت تھی اور کیا دیکھا آپ نے میرے بارے میں وہ دلچسپی سے ملکہ کو دیکھ رہا تھا غلام فاتح وہ اب کے نرمی سے بولی کچھ باتوں کو نہ جاننا ہی اچھا ہوتا ہے میں تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تم منصوبے پہ دھیان دو باقی سب بھول جاؤ تم کسی دوسرے علاقے سے آئے لگتے ہو جس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتی مگر محبتیں اور نفرتیں ہر علاقے میں ایک سی ہوتی ہیں اس لیے میں تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں بھرنا چاہتی یہ وہ آخری بات تھی جو یان سفو نے اٹھتے وقت کہی تھی وان فاتح نے پھر کوئی سوال نہیں پوچھا اسے ایک جادوگرنی سے اپنے ماضی کی خبر لینے میں دلچسپی نہ تھی کیونکہ اس کے خیال میں وہ اپنے ماضی سے واقف تھا پھر وہ شام بھی آ گئی جب وہ مراد راجا کو میز پہ لے آیا اور کچھ اپنی منوا کے کچھ اس کی مان لی مراد نے رخصت کے وقت اسے صاف لباس اور گھوڑے سمیت سفر کے لیے زیادہ راہ بھی دیا وہ دونوں محل کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مراد اسے بتا رہا تھا کہ اسے کس طرح چابی کی مدد سے جنگل میں اس مقام تک پہنچنا ہے جہاں وہ دروازہ موجود ہے دفتن ایک سپاہی مراد راجا کا گھوڑا لیے قریب آیا تو فاتح چونکا آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں راجا جواباً مراد کے تیوری چڑھی کیا تمہیں اس بات پہ اعتراض ہے کہ میں سن باؤ کے گھر سے اپنے صندوق اپنی نگرانی میں وصول کروں یا اپنی بیٹی کو الوداع کہہ سکوں ہرگز نہیں راجا میں سورج ڈوبنے کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد آپ کو سن باؤ کی گلی کے پاس درختوں کے جھنڈ میں ملوں گا کیوں تمہیں کچھ خاص کرنا ہے کیا یا کسی سے ملنا ہے راجا نے مسکرا کے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی یقیناً میرے سپاہیوں میں سے کوئی ایک ملکہ کا وفادار ہوگا اور اس نے تمہیں آنے کا اشارہ کیا ہوگا راجا کو اپنا سونا واپس مل رہا ہے اب راجا کو کوئی شکایت کا حق نہیں مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی جاؤ غلام فاتح خدا کرے ملکہ مایوسی میں تمہاری گردن نہ اتروا دے اور ملکہ یان سفو مایوسی سے زیادہ غصے کی حالت میں تھی اگر اس وقت وہ محل میں ہوتی تو شاید اپنے سپاہیوں کو اس کی گردن مارنے کا حکم دے ڈالتی لیکن چونکہ اس غلام کو محل بلانا پر خطر تھا اس لیے وہ بندہارا کے محل سے چند کوس دور بنے بازار میں مل رہے تھے سپاہی فاصلے پہ عام ہولیے میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور وہ دونوں ہندوستانی مسالوں کی ایک دکان کے سامنے کھڑے تھے ملکہ نے بھورے چوہے کی ٹوپی سے سر ڈھانپ رکھا تھا اور اس کا چہرہ غیظ و غذب سے دہک رہا تھا تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مراد راجہ کو کیلاش کر دو گے تباہ کر دو گے وہ مٹھیاں بھینچے ضبط سے بولی شام ڈھل رہی تھی اور ارد گرد بہت سے تازہ تازہ آزاد ہوئے غلام خوشی خوشی آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے رش بہت تھا اور کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی فاتح کو جواباً بلند آواز میں کہنا پڑا میں نے آپ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا تم خزانہ مراد کو واپس کیسے کر سکتے ہو وہ تمہیں غریبوں کو دینا تھا آپ چاہتی ہیں کہ میں وہ خزانہ سن باؤ کو دے دوں تاکہ وہ غریبوں میں بانٹ دے کیا میں اتنا بے وقوف ہوں ہم دونوں کو معلوم ہے کہ سن باؤ وہ خزانہ چین بھیج دے گا اور آپ یہی چاہتے ہیں چین بھیجنا مراد راجا کو لٹا دینے سے بہتر تھا تم تم وہ اسے کیسے واپس کر سکتے ہو کیونکہ وہ مجھے واپسی کا رستہ دے رہا تھا اور صرف وہی دے سکتا تھا میں نے آپ سے تاشا کو آپ کے رستے سے ہٹانے کا وعدہ کیا تھا مراد راجا کو تباہ کرنے کا نہیں آپ کی اور مراد کی جنگ آپ دونوں کا مسئلہ ہے تاشا اور میں اس کھیل کے لاپمت نہ ہی کھلاڑی تھے ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہے بازار پہ اندھیرا چھا رہا تھا اور دکانوں کے کم کمے روشن ہو رہے تھے آج لوگوں نے مغرب کے ساتھ ہی اپنے ٹھیلے نہیں سمیٹے بلکہ وہ غلاموں کے آزاد ہونے کی خوشی میں جلوس نکال رہے تھے اور تم اپنے ملک کے بندہ ہارا بن جاؤ گے یہ لگتا ہے تمہیں ملکہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی مستقبل نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ اس لیے کوشش ہی کر سکتا ہوں رش بڑھتا جا رہا تھا اور لوگوں کا شور بھی میں ابھی بھی تمہارا سر قلم کروا سکتی ہوں وہ برہمی سے اسے دیکھ کے بولی تو غلام مسکرا کے قریب آیا اور ملکہ کے کان میں سرگوشی کی یعنی آپ شہزادی تاشا کو پھر سے غیر شادی شدہ بنا دیں گی اور آپ کو کیا لگتا ہے فاتح بن رامزل مرنے سے پہلے اعلانیہ انداز میں لوگوں کو نہیں بتائے گا کہ چینی شہزادی ایک جادوگرنی ہے میں نے ان لوگوں کو آزاد کروایا ہے ملکہ یہ میرے احسان تلے دبے ہیں یہ میرا یقین کر لیں گے پھر سیدھا ہوا تو دیکھا ملکہ کا چہرہ غصے اور بے بسی سے تمتما رہا تھا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تم جانتے تھے میں مراد راجا کی تباہی کے لیے وہ جہاز دے رہی ہوں اور تم نے مجھے غلط تاثر دیا خیر خوش تو تم بھی نہیں رہو گے اپنے ملک میں فاتح نے کندھے اچکائے آپ اپنی فکر کریں ملکہ آگے آپ کو مراد راجہ سے ایک طویل جنگ لڑنی ہے سر جھکا کے تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا تم میرے دوست نہیں تھے اس لیے اب تمہیں تکلیف پہنچا کے مجھے افسوس نہیں ہوگا آپ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے نقصان نہیں تکلیف کی بات کر رہی ہوں سوچو اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت ہوگی جب تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ بلاخر مسکرائی کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ ذرا شانت ہوا کہ فاتح نے ابرو اٹھائی کہ تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پہ ہے چند لمحوں کے لیے وقت بالکل تھم گیا بازار میں بچتے شادیاں نے بھان بھان کی پولیاں سب ایسے خاموش ہوا جیسے لوگوں کی زبانیں چھن گئی ہوں بھورے بالوں والی عورت ہے نا تمہاری بیوی آخری دفعہ پہاڑوں پہ تمہاری بہن کے ساتھ گئی تھی تو کانوں میں بڑے بڑے موتی پہن رکھے تھے اور تمہاری بہن سفید گھیر دار لباس پہنے ہوئی تھی اور اس کے اوپر پیلا لبادہ اس بچی کے لیے جو جلاد بھیجے گئے تھے وہ تمہاری بیوی نے بھیجے تھے وان فاتح ماضی جان لینا مستقبل جان لینے سے زیادہ بڑا عذاب ہے ہے نا ملکہ نے چوغے کی ٹوپی آگے کو سرکائی اور مسکرا کے سر کو خم دیا تمہارا سفر اچھا گزرے اللہ حافظ وان فاتح وہی ساکت کھڑا رہ گیا وہ جا چکی تھی اور وہ اس سے مڑ کے سوال بھی نہیں کر سکا تھا اگر ملکہ جھوٹ بول رہی تھی تو اس کو ان کے لباس کا رنگ کیسے معلوم ہوا اگلے تین دن جب وہ ایڈم اور تالیہ کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا وہ بہت چپ چپ سا تھا ایڈم اور تالیہ کیا کہہ رہے تھے وہ نہیں سن رہا تھا دماغ میں صرف ایک فکرا گردش کر رہا تھا تمہاری بہن کا خون تمہارے بچوں کی ماں کے ہاتھ پہ ہے وہ بار بار سر جھٹکتا یہ ناممکن ہے اسرا ایسے نہیں کر سکتی اسرا کو تو آریانہ سے محبت تھی مگر کیا واقعی بہت سے واقعات آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگے ہر بات میں وہ آریانہ کو فوقیت دیتا تھا اور اسرا پسپائی اختیار کر لیتی تھی وہ جس پسپائی کو اس کا بڑا پن سمجھتا تھا وہ اس کے اندر پنپتا زہریلا پودا بن چکی تھی آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آنے لگا وہ جنگل میں تھے ایڈم اور تالیا سو چکے تھے وہ اپنے انہی خیالات کی رو میں بھٹکتا آگے نکل آیا جنگل اندھیر تھا اور گھنے درختوں کے باعث چاند دکھائی نہ دیتا تھا وہ ہاتھ میں مشل لیے آگے چلتا گیا دفتن ایک درخت کے پاس رکا وہ کوکو کا درخت تھا اس کے پتوں کی خوشبو نے ایک دم چار ماہ قبل والا وہ دن یاد کروایا جب اس نے تالیا کی سالگرہ پہ اس کو یہ پھل توڑ کے دیا تھا ایک مغموم مسکراہٹ فاتح کے لبوں پہ بکھر گئی اس نے ایک پھل توڑا اور تالیا کے پاس لے آیا وہ اپنے ٹہنیوں سے بھرنے جھولے پہ بے خبر سو رہی تھی وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا سوچتا رہا کہ اسے کیا کہے وہ اس کو چھوڑنے جا رہا تھا اس لیے وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی بیوی نے ہی اس کی بیٹی کو مارا ہے اور ابھی تک وہ خود بھی پر یقین نہ تھا لیکن اب دل کا بوجھ پڑتا جا رہا تھا اسے کسی کو تو بتانا تھا کچھ تو بتانا تھا دروازہ پار کرتے ہی وہ سب بھلا دے گا کوئی تو اسے یاد کروانے والا ہونا چاہیے یا اللہ اس نے کیا قربان کر دیا یاداشت کا سودا اس وقت اتنا مہنگا نہیں لگا تھا لیکن اب کوشش کے باوجود فاتح بن رامزل زل تالیہ کو وہ سب نہیں بتا سکا یہ بہت خطرناک راز تھا مگر اپنے زمانے میں واپس آنے کے بعد ذوالکفلی سے وقت کے تین سوالات سنتے ہوئے اس کو احساس ہوا کہ اگر اسے اپنی یاداشت واپس چاہیے تھی تو اسے اپنے ساتھ موجود شخص سے بھلائی کرنی تھی اسرا اس کے لیے سب سے اہم شخص نہیں تھی اس کی بیٹی کی قاتل کو اس کے لیے سب سے اہم شخص ہونا بھی نہیں چاہیے اگر اسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی تھی تو وہ تالیہ ہونی چاہیے اگر وہ چلی گئی تو وہ کبھی نہیں جان سکے گا کہ اس کی بیٹی کو اسرا نے کیوں مارا تھا کوئی تو ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ مخلص ہو اور اسے یاد کروائے خود غرضی ہے تو خود غرضی صحیح مگر اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ تالیہ اسے بھول جائے اس نے ایک سطر لکھ کے ذوالکفلی کے حوالے کی وہ اسے ایڈم کو ای میل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ ملک کا اگلا وزیر اعظم بننے جا رہا تھا اور یہ راز بہت خطرناک تھا واپسی پہ اس نے ایڈم کو ای میل لکھی اور اسے ہر ہفتے تالیہ کے لیے کوکو پھل بھیجنے کی ہدایت کی جب وہ ہر شے بھول چکا ہوگا تو وہ پھل تالیہ کو ان کی جنگل کی آخری گفتگو یاد دلائیں گے اور وہ دوبارہ کبھی برائی کے رستے پہ نہیں جائے گی صرف وہی اس کی مدد کر سکتی تھی اسے تالیہ مراد سے محبت نہیں تھی یہ بات وہ جانتا تھا تالیہ کو اس سے محبت تھی یہ بات بھی ڈھکی چھپی نہ تھی اور ایڈم کو کس سے محبت تھی وہ اس سے بھی نا واقف نہیں تھا پہلے وہ چاہتا تھا کہ تالیہ اور ایڈم اس سے الگ ہو کے اپنی نئی زندگی شروع کریں لیکن آریانہ نے جیسے پہلے بھی اس کی زندگی میں ہر ایک کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اب بھی وہی بازی لے گئی تالیا کو اس کے ساتھ رہنا تھا اور اسے کے ان دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی چاہے وقت بیت جائے چاہے یادیں کھو جائیں چاہے چہروں کے نکاب بدل جائیں انہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑنا تھا حالم کے بنگلے کے اوپن کچن میں خاموشی چھائی تھی داتن منہ کھولے باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھ رہی تھی ایڈم جہاں دنگ رہ گیا وہیں شہزادی تاشا کے اندر جاری تاشا اور تالیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی اور وہ اپنے دونوں چہروں کو تسلیم کر کے ایک دم شانت نظر آتی تھی اسرا محمود نے آریانہ کو قتل کروایا تھا اس نے دہرایا تو سناٹا ٹوٹا داتر نے بے اختیار ماتھے کو چھوا مگر اسرا تو آریانہ سے سب سے زیادہ محبت کی دعوے دار تھی اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بہت سے لوگ ملیں گے جن کی زبانیں دل فریب باتیں کہیں گی لیکن مجھے ان کو ان کے اعمال کی بنیاد پہ پرکھنا ہوگا تالیا ٹیک لگائے اس کاغذ کو تہ در تہ کرتی کہہ رہی تھی اسرا کی زبان جو بھی کہے اس کا عمل ہمیشہ مختلف رہا ہے مختلف کیسے داتن کو اچنبا ہوا تبھی ایڈم کھوئی کھوئی سے انداز میں بولا مسز اسرا بظاہر آریانہ سے محبت کی دعوے دار تھیں لیکن آریانہ جس شخص کی بہن تھی انہوں نے اس شخص کو چھ سال تکلیف دیے رکھی اگر انہیں واقعی آریانہ سے لگا ہوتا تو فاتح میں آریانہ کو ڈھونڈتی اور ان کی تکلیف کا احساس کرتی اسی لیے اسرا بیگم اس ملک سے بھاگنا چاہتی تھی وہ انگلیوں کے پوروں سے کاغذ کو تہے لگا رہی تھی اور گول میز پہ بیٹھے دونوں افراد اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے تاکہ ماضی کا گناہ کبھی سامنے نہ آ جائے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ آریانہ تو اس دن مر گئی تھی وہ ایک دم مطمئن ہو گئی اور فرسٹ لیڈی بننے کے خواب دیکھنے لگی مگر فاتح صاحب کو یہ سب کیسے معلوم ہوا داتن نے اسے ٹوکا اب وہ غور سے تالیا کی آنکھوں میں بھرتے تنفر کو دیکھ رہی تھی فاتح کے نام پہ تنفر میں اضافہ ہوا وہ ہمیشہ سے خود غرض تھے تالیہ ایک دم چٹک کے بولی ان کو یقیناً قدیم ملاقہ میں معلوم ہوا ہوگا یہ سب نہ جانے کیسے اور انہوں نے اس بات کو ہم سے چھپا لیا مگر جب وہ واپس آنے کے بعد ذلکفری سے ملے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے کام نہیں کر سکتے اور تالیہ تو ٹھہری کے ایل کی بہترین انویسٹیگیٹر لہجہ تنزیہ ہوا تو ایڈم نے بھی چونک کے اسے دیکھا سو مجھے اپنی زندگی سے باندھ لیا تاکہ میں آریانہ کی موت کا راز کھوج کے انہیں یاد کرواؤں خود غرض بے حد خود غرض انسان ہے وہ اس نے کاغذ کو مڑوڑ کے زور سے زمین پہ مارا یہ خود غرضی نہیں ہے چیتالیہ وہ نرمی سے بولا یہ محبت ہے آریانہ ان کی بیٹی تھی انہوں نے ہم دونوں کو واپسی کا رستہ دینے کے لیے وہ سب بھول جانے کا انتخاب کیا تھا تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی بیٹی کا قاتل ان کو یاد کروائیں داتے نے گھر کے ایڈم کو دیکھا مگر وہ تالیا کی طرف متوجہ تھا تالیہ کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا اب تک مجھے لگا تھا ان کو شاید مجھ سے کوئی لگاؤ ہو میری کوئی اہمیت ہو مگر نہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ صرف ضرورت کے لیے باندھا اور میں نے میں نے ان کے لیے ہر شے داؤ پہ لگا دی میں نے اپنا چہرہ بھی میڈیا کے سامنے آیا کر دیا جو کہ ایک اسکیمر کا چہرہ ہے کسی نے مجھے پہچان لیا کسی نے تفتیش کی تو میرا کیا ہوگا بالکل وہ ایک خود غرض انسان ہے اور داتے نے زور و شور سے تائید کرنی چاہی تو ایڈم نے تیزی سے بات کاٹی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ان کی باڈی وومن بنے ساتھ رہنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی تھی اور اب ان کو خود غرض کہنا چھوڑ دیں چیتالیہ کیا انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہم اس دروازے کے پار آپ کے خزانے کے لیے گئے تھے ان کی وجہ سے نہیں مگر یہ ان کا پلان تھا جو ہمیں وہاں سے نکال کے لایا ہے جنگل میں ہمیں ہمت دلانے والا اور ملاقہ میں ہمیں سکھانے والا وان فاتح تھا انہوں نے ہمیں اپنا بہترین ورژن بننا سکھایا ہے تالیہ نے شکوا کنا نظروں سے اسے دیکھا تم خود ہی تو کہتے تھے کہ جب وہ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا تب کہتا تھا جب وہ ساتھ چھوڑنے والے تھے جب نہیں چھوڑا تو کہنے کی وجہ نہیں رہی داتے نے میز کے نیچے سے ایڈم کے جوتے کو پیر مارا مگر وہ متوجہ نہیں ہوا وہ یہ سب مجھے براہ راست بھی بتا سکتے تھے ایک ای میل کر دیتے ایک خط لکھ دیتے اتنی پہیلیاں کیوں رکھی ایڈم بن محمد سوگواریت سے مسکرایا وان فاتح کب کوئی بات براہ راست کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ کوئی کہانی سناتے ہیں اپنا جواب سننے والے کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے اب بھی انہوں نے ایک پہیلی چھوڑی تھی دور گرے مڑوڑے ہوئے کاغذ کی طرف اشارہ کیا آپ چاہتی تو اس کو حل نہ کرتی یہ آپ کی اپنی چوائس تھی تو اب میں کیا کروں ان کی انویسٹیگیٹر بن جاؤں وہ تڑپ کے بولی اسے بہت غصہ اور بہت دکھ تھا مجھے کیا ان کی بیٹی کو جس نے بھی مارا ہو میرا مسئلہ نہیں ہے مگر مسز اسرا تو ہے نا آپ کا مسئلہ آپ کو وہ بری لگتی ہیں اور آپ سے ان کا یہ نیا اچھا روپ بھی ہضم نہیں ہوا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ ان سے جیلس ہیں ایڈم اس نے چھری اٹھائی تو وہ جلدی سے بولا آپ اس جیلیسی کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی تالیا نے دھیرے سے چھری واپس رکھی تم چاہتے ہو میں اسرا کو ایکسپوز کروں بھویں اکٹھی کر کے خفگی سے اسے دیکھا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ موجود شخص کو بھلائی پہنچائیں وہ شخص سب سے اہم ہے اس کو بھلائی پہنچانا سب سے اہم ہے اور یہ کام کرنے کا سب سے اہم وقت ابھی ہے آپ یہ کریں گی تو آپ کی یاداشت واپس آ جائے گی وہ رسان سے سمجھا رہا تھا اور داتن دان پیستے ہوئے اسے گھو رہی تھی میری یاداشت آدھی تو آ ہی چکی ہے اور باقی معلوم کرنے میں مجھے دلچسپی نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے چیتالیہ وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا ہو سکتا ہے آپ کی کہانی میں ابھی بھی کچھ ایسا ہو جسے معلوم کرنا آپ کے لیے ضروری ہو ہم, مجھے نہیں یاد کرنا قدیم ملاقہ کو شہزادی نے نخوت سے سر جھٹکا ابھی تک آپ وان فاتح کی مدد اس لیے کر رہی تھیں کیونکہ آپ کو لگتا تھا وہ آپ کو اپنے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اب آپ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو اپنی مدد کے لیے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ خود غرضی دکھا کے ان کو چھوڑ دیں گی جس شہزادی تاشا کو میں جانتا ہوں جس کے قصے میں نے بنگا رایا ملایوں میں لکھے تھے وہ خود غرض نہیں تھی ظاہر ہے وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور کندھے اچکائے تم یہ نہیں کہو گے تو اور کون کہے گا وہ کرسی دھکیل کے اٹھے اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی وہ سارے دن کی تھکی ہاری آئی تھی یقیناً اب فریش ہونے جا رہی تھی اوپر اس کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تو داتن غصے سے ایڈم کی طرف گھومی جو اب گردن جھکائے ہوئے تھا تم وان فاتح کی اتنی حمایت کیوں کر رہے تھے اداس نوجوان نے پلکیں اٹھائی اور سوگواریت سے دیکھا میں سچ بول رہا تھا ایک باپ کا اپنی بیٹی کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کرنا خود غرضی نہیں ہوتی وہ بلا فاتح سے متنفر ہوئی تھی اور تم اس موقع کو استعمال کر سکتے تھے اف ایڈم اف داتے نے مٹھیاں بھینچی فاتح سب بھلا چکا ہے وہ اب کبھی یقین نہیں کرے گا کہ اسرا اس کی بیٹی کی قاتل ہے وہ دونوں میاں بیوی اب سلا کر چکے ہیں تالیہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتی ہے تم اس کو اس زندگی میں نہ دھکیلو جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے ان کو وان فاتح سے محبت ہے کسی کو ان لو کرنا آسان نہیں ہوتا داتن آسان کیا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے مگر چھوڑا تو جا سکتا ہے نا تم اسے فاتح کو چھوڑنے دیتے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ میں سچا انسان رہنا چاہتا ہوں داتن زخمی مسکراہٹ سے بولا اور سچا انسان خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں سچ بولتا ہے ورنہ عبادت تو منافق بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مشرق بھی مانتے ہیں لیکن ایمان صرف سچ بولنے سے آتا ہے میں نے فاتح صاحب کی حمایت نہیں کی میں نے صرف سچ بولا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا تو داتے نے دیکھا کہ اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور چہرے پہ بے پناہ تکلیف تھی تم جانتے ہو تمہارا یہ سچ اسے اسرا کو فاتح کی زندگی سے نکالنے اور اپنی جگہ حاصل کرنے کی امید تھما دے گا اور تمہاری تکلیف بڑھ جائے گی ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوری راحت کا وعدہ کیا بھی نہیں ہے سچائی میں بقا ہے کامیابی ہے دل کا سکون ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں وہ یہ کہہ کہ آگے بڑھا اور زمین پہ گرا کاغذ اٹھایا تہیں کھول کے اسے سیدھا کیا اور جیب میں ڈال دیا جو میں نے ملاقہ میں سیکھا ہے میں اسے بھلانا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے یاد کروانے والا کوئی نہیں آئے گا اور کیا وان فاتح نے خود بھی ملاقہ میں کچھ سیکھا تھا وہ تندہی سے بولی بالکل مگر انہیں تب بھی یہ معلوم نہیں تھا جب ان کی یادیں ان کے پاس تھیں اور نہ اب معلوم ہے وہ داتن کو دیکھے بغیر باہر کی طرف بڑھ گیا حالم کا بگلا اب خاموش تھا اور ایڈم سامنے سڑک پہ چلتا جا رہا تھا اس کے کندھے ڈھلکے تھے اور چہرہ مخموم تھا داتے نے اتنے دن سے اس کے اندر ناممکن کی امید جگا دی تھی مورخ کو شہزادی مل سکتی تھی اگر مورخ شاہی کبا پہن لے اور دربار میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر لے تو وہ شہزادی کے قابل ہو جائے گا لیکن جانے کیوں شہزادیوں کو صرف غلام ہی پسند آتے تھے اس کا بہت مشکل سے تندرست ہوتا دل ایک دفعہ پھر سے بری طرح ٹوٹ گیا تھا وہ ساری دنیا پھر لے یا سارے زمانے کی کتابیں پڑھ لے اسے تالیہ مراد جیسی لڑکی کبھی نہیں ملے گی تالیہ مراد سے زندگی میں آپ ایک دفعہ ہی ملتے ہیں اور پھر اس جیسی محبت دوبارہ کسی سے نہیں کر سکتے تالیہ اوپر اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی سنہری بال اب کھول کے شانوں پہ پھیلا رکھے تھے اور چپتی نظریں اپنے عکس پہ جمی تھیں مدھم لیمپ کے باعث کمرہ نیم اندھیر سا تھا وہ عکس کو دیکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہی تھی ذہن کے پردے پہ وہ سارے لمحے چل رہے تھے جب وہ اسرا سے پہلی دفعہ ملی وہ فاتح کو لے کر اس ملک سے جانے کے لیے کتنی بے چین تھی اس نے تالیہ کو فائل والے قصے میں پھنسانے کی کوشش بھی کی اور جب وہ ایک دم اچھی ہو گئی تو کیا تھا جو تالیہ مراد کو اس سے بیزار کر رہا تھا شاید وہ اب خود سچ بولنے لگی تھی اور سچے لوگوں کو قدرت کی طرف سے یہ رعایت مل جاتی ہے کہ انہیں جھوٹوں کے جھوٹ ہضم نہیں ہوتے اسرا محمود تم نے ایک پیاری سی بچی کو کیوں مارا تم اصل میں کون ہو کیا چاہتی ہو کیا مجھے تمہارے پیچھے آنا چاہیے یا وان فاتح کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اس نے سنگھار میز پہ رکھا فون اٹھایا اور اسکرین روشن کی فضل کفری کا پیغام جگمگا رہا تھا وان فاتح کی یاداشت سے چند قطرے کم ہوئے ہیں اسے ابھی کچھ یاد نہیں آئے گا سوائے ٹوٹے خیالوں اور بکھرے خوابوں کی صورت کے چناؤ کا اختیار اب بھی تمہارے پاس ہے پتری تالیا تم اس بوتل کو تلف کر کے اس کے ذہن کی تختی کو صاف کر سکتی ہو کیونکہ جیسے جیسے اسے اگلے سوالوں کے جواب ملیں گے اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی تمہاری تکلیف اور تمہارے خوابوں نے تمہیں دیوانہ کر کے قدیم ملاقہ میں پہنچا دیا تھا سوچو اس کے خواب اس کے ساتھ کیا کریں گے اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا پھر اٹھا کے اپنے عکس کو اجنبیت سے دیکھا اسے اپنی خواب دیکھنے کی صلاحیت واپس کب ملی تھی جب اس نے سات برس پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کو بھلا کے اس شخص کو اہم جانے گی جو اب اس کے ساتھ ہے اس کا شوہر سات برس اس کے خواب اسے چابی کا رستہ دکھاتے رہے تھے اور ماضی کے وہ چند ٹکڑے جو اس کو آج تک دکھائی دیے تھے وہ ایئرپورٹ پہ کیے اس ایک فیصلے کا نتیجہ تھے اس کا کیا مطلب تھا یہی کہ تالیہ مراد نے آج تک مکمل طور پہ ان تین سوالوں کے جواب نہیں پائے تھے اور آج اسے ان کو پانا تھا لیمپ کی مدھم زرد روشنی کمرے میں بکھری تھی اور شہزادی اسٹول پہ بیٹھے اپنے عکس کو تکے جا رہی تھی انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہونا چاہیے کسی کام کو کرنے کا سب سے اہم وقت کون سا ہونا چاہیے تم خود سب سے اہم ہو تالیا اندر سے کسی نے جھنجھوڑا تمہیں وان فاتح کو چھوڑ کے کچھ عرصہ انڈر گراؤنڈ چلے جانا چاہیے یا کسی دوسرے ملک تمہارے خلاف تفتیش شروع ہو چکی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے تالیا انسان کی زندگی میں سب سے اہم شخص کون ہونا چاہیے اس نے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسپیکر آن کیا پھر آئینے میں خود کو دیکھتی موبائل ہتیلی پہ اٹھائے بولی میں ان یاداشتوں کو تلف کر کے یہاں سے نہیں بھاگوں گی مجھے ان سے ہزار گلے ہیں ذوالکفری مگر جس شخص سے وفاداری کا عہد کیا تھا جس کی کیمپین مجھ پہ انحصار کر رہی ہے میں الیکشن سے پہلے ان کو چھوڑ جاؤں ہرگز نہیں میں ان کو نہیں چھوڑوں گی وہ میرے لیے اس وقت سب سے اہم ہے خود سے بھی زیادہ انسان کی زندگی میں سب سے اہم کام کون سا ہوتا ہے پتری تالیہ اس کے ساتھ رہنا تمہارے اوپر مصیبتیں لا سکتا ہے وہ فکر مند تھا یا شاید بن رہا تھا تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور اس وقت اپنے ساتھ موجود شخص کو بھلائی پہنچانا میرے لیے سب سے اہم ہے وہ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے تکلیف سے بولی نگاہوں کے سامنے اپنی تمام شناختیں تمام چہرے ہولیے اور چوریاں گھوم گئیں اگر تفتیش کرنے والوں نے پیچھا نہ چھوڑا تو مگر اس نے سر جھٹک دیا میں تمہارے لیے فکر مند ہوں تالیا تم اس کی یاداشتیں تلف نہ کرو مگر ابھی انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ وہ وزیر اعظم بن جائے دس ماہ یا سال کے اندر اندر تم واپس آ جانا اور اس کی مدد کرنا انسان کی زندگی میں کسی بھی کام کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے نہیں ذوالکفلی شہزادی نے خود کو دیکھتے گردن دائیں بائیں ہلائی جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے تالیہ جیسے غمگین ہوا کاش تم نے اپنے تینوں سوالوں کے جواب نہ حاصل کیے ہوتے تم نے اپنی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے میرے ماضی میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو یاد کرنے سے مجھے فرق پڑے یا وہ مجھے پہلے سے معلوم نہ ہو میری فکر مت کرے اس نے بے نیازی سے کہہ کے فون رکھ دیا پھر برش اٹھا کے آہستہ آہستہ بالوں میں پھیرنے لگی ویسے بھی ایک بچی کے بچپن کے چند فراموش کردہ سالوں میں ایسا کیا ہو سکتا تھا جو اب اس کی زندگی پہ اثر انداز ہو وہ اتنی دور نکل آئی تھی کہ اب اسے فرق نہیں پڑتا تھا یہ تالیہ بنت مراد کی خوش فہمی کی آخری رات تھی فاتح کی آنکھ فجر کے قریب ایک جھٹکے سے کھلی اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا پہلے تو معاف ہوئے ذہن سے ادھر ادھر دیکھا وہ کہاں تھا اپنے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں اے سی کی ٹھنڈ میں بے خبر سوئی ہوئی اسرا کے قریب اس نے گہری سانس لی تو وہ سب خواب تھا مگر عجیب سا خواب تھا اس نے خود کو جنگل میں دیکھا تھا ہب سر گرمی میں پسینے سے شرابور درختوں کے درمیان ایک گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی روتی ہوئی لڑکی سنہرے بال کیچڑ آلود کپڑے وہ اسے کہتا ہے میک اے وش اور وہ کہتی ہے کہ اسے چاکلیٹ کھانی ہے تب وہ اسے وہ پھل دیتا ہے اس پھل کی خوشبو اسے اب تک محسوس ہو رہی تھی اور جنگل کی گرمی بھی وہ باتھ روم میں آیا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے چہرے پہ پانی ڈالا خواب ابھی تک ذہن میں تھا وہ لڑکی تالیا تھی اور وہ پھل پھل نہ جانے کون سا تھا مگر وہ اپنی چیف آف اسٹاف کو خواب میں کسی فینٹیسی ورلڈ میں کیوں دیکھ رہا تھا یا اللہ کیا یہ بڑھتی عمر کا اثر تھا یا ایک خوبصورت عورت کے ساتھ کام کرنے کا نقصان اس نے سر جھٹکا اور زور سے تولیے سے چہرہ رگڑا شاید اسے ڈر تھا کہ اس کے خواب کا نشان کو اس کے چہرے پہ نہ دیکھ لے صبح ناشتے کی میز پہ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس پلیٹ کی طرف متوجہ تھا اور اسرا غور سے اسے دیکھ رہی تھی وہ جوڑا باندھے کانوں میں موتی پہنے نیلے اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس خود بھی کہیں جانے کے لیے تیار لگتی تھی آج کل اس کی مصروفیت بھی بڑھ گئی تھی تم نیند میں ڈسٹرب لگ رہے تھے دفتن اس نے تربوز کا شربت گلاس میں ڈلتے ہوئے غور سے بھان فاتح کو دیکھا اس نے پلیٹ پہ جھکے چھری کانٹے سے انڈا توڑتے ہوئے شانے اچکائے اچھا مجھے پتا نہیں چلا ہاں تمہیں پتا نہیں چلا لیکن تم نیند میں میک اپ وش تالیہ بڑبڑا رہے اس نے اندر ہی اندر بل کھاتے سوچا مگر بظاہر مسکراتی رہی مجھے لگا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے مجھے کھلی آنکھوں والے خوابوں کی عادت ہے مسکرا کے سانی اچکائے تو اسرا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تردید نہیں کی واہ بچے اسکول جا چکے تھے اس لیے وہ دونوں ناشتے کی طویل میز پہ تنہا بیٹھے تھے ملازم ناشتہ لگا کے ہٹ چکے تھے کھڑکی سے باہر اس کی کار کے ساتھ ڈرائیور کمر جو آدھا باڈی مین بھی تھا اور گارڈز کھڑے نظر آتے تھے تالیہ آج نہیں آئی وہ اب اکثر نہیں آتی تھی اسرا نے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے کان کے موتی پہ انگلی پھیرتے پوچھا اشر تاشا میں دلچسپی رکھتا ہے میں نے کل اسے کہا کہ وہ اس سے بات کر لے اس نے صرف تالیہ کا نام سنا تو جیسے بتانا یاد آیا اس کا نام تالیہ ہے فاتح اور وہ تو شادی شدہ ہے نہیں تحمل سے یاد دلایا اس نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ اس کی شادی ختم ہونے والی ہے چلو اچھا ہے کہ وہ اپنے مسئلے بتاتی رہتی ہے اچھے کلیگس کو ایک دوسرے کا یوں ہی خیال رکھنا چاہیے مسکرا کے سادگی سے کہہ رہی تھی فاتح اب نیپکن سے ہاتھ پونچھ رہا تھا اس کی نظریں پلیٹ پہ تھی اور اسرا کی چپتی نظریں اس کی آنکھوں پہ جمی تھی میرا فون چارج ہو گیا ہے تو لے آؤ وہ کرسی دھکیل کے اٹھا اور کوٹ پہنتے ہوئے یاد دلایا اسرا کی بات کو نظر انداز کیا مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی گردن میں گلتی سی ابھر کے معدوم ہوئی تھی کوئی تو چور تھا وان فاتح کے دل میں وہ اندر آئی اور اس کا فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھایا چارجر پن نکالی تو اسکرین روشن ہوئی اسرا نے لمحے بھر کو سوچا پھر گول بٹن دبایا پرانا پاسورڈ درج کیا ٹو فائیو ایٹ زیرو اوپر سے نیچے کی تار کی صورت مگر فون نے کھلنے سے انکار کر دیا تم نے پاس ورڈ بدل دیا ہے فون کا مجھے کال کرنے کے لیے کھولنا پڑا تو کھلا نہیں پتہ نہیں تاشا پاس ورڈ بدلتی رہتی ہے اور اینٹی وائرس ڈالتی رہتی ہے تاکہ فون ہیک نہ ہو میں تو فنگر پرنٹ سے کھولتا ہوں اس نے سر سری سا کہتے ہوئے فون لیا اور لاپرواہی سے جیب میں ڈالتا کوٹ کی نادیدہ سلوٹیں درست کرتا آگے بڑھ گئے اسرا تنزیہ مسکرا دی اس کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی دروازہ بند کیا اور غصے سے کلپ نوچ کے دیوار پہ مارا سارے بال آبشار کی طرح کمر پہ گرتے گئے تاشا تاشا تاشا اس نے دونوں مٹھیاں کن پٹیوں پہ رکھی اور گھٹا گھٹا سا چلائی میری آدھی عمر آریانہ آریانہ سنتے بیت گئی اور اب یہ تاشا دیوار پہ لگے بیزوی آئینے میں وہ غیظ و غذب کی تصویر بنی نظر آ رہی تھی وہ سمجھتا ہے کہ تالیا اور اس کے درمیان جو بھی چلتا رہے وہ میرے سامنے اپنا ایماندار اور سچا امیج قائم رکھے گا وہ سمجھتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں وہ قدم قدم چلتی قریب آئی اور اپنے عکس کو دیکھا بھیگی آنکھوں نے کاجل پھیلا دیا تھا اور بال شانوں پہ بکھرے تھے اس نے کلنزر کی بوتل پوروں پہ انڈیلی اور پھر اسے آنکھوں تلے لگایا فاتح رامزل میں تمہارا پردہ چاک کر کے دکھاؤں گی بس اس الیکشن کو گزر جانے دو وہ ٹشو سے اب آنکھ کے کنارے صاف کر رہی تھی میں بیوقوف عورتوں کی طرح روز روز تم پہ شک نہیں کروں گی میں ثبوت کے ساتھ ایک ہی دفعہ تمہیں شرمندہ کروں گی تب تک جتنے تعلقات نبھانے ہیں تالیہ مراد سے نبھا لو رگڑ کے کاجل صاف کیا تو آنکھیں سرخ پڑنے لگیں اور تالیہ مراد میں نے تمہیں سمجھنے میں دیر کر دی وہ اب سنبھلے ہوئے انداز میں بالوں کو واپس لپیٹ رہی تھی میں نے تمہیں اپنی دوست بنایا تاکہ تم اشر کی زندگی کی ساتھی بن سکو لیکن تم تو میرے ہی ساتھی کے پیچھے پڑ گئی میری نظروں سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے یاد رکھنا فاتح صرف اسرا کا رہے گا اگر نہیں تو پھر کسی کا نہیں ہو سکے گا اس نے کس کے جوڑا بنایا پھر چہرے پہ میک اپ فکسر کو اسپرے کیا اور مسکرائی خوبصورت سیاسی بیوی کی رسمی مسکراہٹ اور پرس اٹھا لیا وہ آج پھر ایک جگہ مدو تھی اور اسے اپنے اس کردار کو نبھانا بخوبی آتا تھا وان فاتح کے لیے نہیں خود اپنے لیے لفٹ اوپر کی طرف گامزن تھی بارش سے نیشنل کا آفس چند منزلیں دور رہ گیا تھا اندر تنہا کھڑی تالیا منزلوں کے بدلتے نمبر دیکھ رہی تھی اے لائن قمیص کے اوپر اس نے سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کی مانگ نکال کے پونی بنا رکھی تھی چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا وہ اچھی نیند لے کر اٹھی تھی اور کسی خواب کسی یاداشت نے اسے نہیں ستایا تھا لفٹ کے دروازے کھلے تو اس نے آفس کی لابی میں قدم رکھا سامنے ریسیپشن ڈیسک پہ اس کی جانب پشت کیے کھڑا اشر ریسیپشنسٹ سے کچھ کہہ رہا تھا کسی خیال کے تحت مڑا تو تالیہ پہ نظر پڑی وہ بھی اس کے عین سامنے آ کے رک گئی نظریں اس کی گردن پہ لگے کٹ پہ ٹھہر گئی پھر اس کے چہرے کو دیکھا اشر محمود کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا وہ خاموشی سے رستہ دینے کے لیے ہٹ گیا تو وہ آگے بڑھ گئی اشر بھی پیچھے آیا تالیہ آگے چلتی اس کے ہی آفس کے دروازے پہ جا رکی اور پھر اس کی طرف گھومی وہ چونکا کل رات کے لیے سوری ایش وہ مسالتی مگر سنجیدہ انداز میں بولی مجھے اتنی جارحت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ دونوں اس کے آفس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور فی الوقت راہداری میں کوئی نہ تھا بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا مگر وہ اس کی معذرت پہ متعجب ہوا آپ کا غصہ فطری تھا خیر اب وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے میں نے اسرا سے بات کر لی تھی وہ بھی اپنے عمل پہ شرمندہ تھی ان کو افسوس ہے کہ انہوں نے آپ سے ایسا کام کیوں کروایا وہ سادگی سے کہہ رہی تھی اشر نے گہری سانس بھری ان کا قصور نہیں ہے وہ صرف قصور آپ دونوں کا ہے ایش مجھے گلا صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ڈائریکٹ صوفیہ رحمان کے پاس چلے گئے اگر آپ کو مجھ سے مسئلہ تھا تو میرے پاس آتے ایک دفعہ تو مجھ سے کہتے کہ تالیہ تم یہ جاب چھوڑ دو ہم تمہیں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتے کہہ کے تو دیکھتے وہ دکھ سے بولی تو اشر نے مزید تعجب سے اسے دیکھا میں آپ سے یہ کہتا تو آپ کیا کرتی میں کیا کرتی وہ دو قدم آگے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی میں آپ کی شہ رگ پہ خنجر رکھ کے کہتی کہ تالیہ مراد اس آفس سے کہیں نہیں جا رہی اور اگر کسی نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو وہ جان سے جائے گا پھر اس کی گردن کی طرف اشارہ کیا مگر اس کے لیے سوری اشر کا تعجب انکا ہوا لبوں پہ زخمی مسکراہٹ ڈھرائی لمحے بھر کو اس کا معذرت خوانہ انداز دیکھ کے اسے عجیب سا لگا تھا مگر تالیا ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی دیکھ کے اچھا لگا تھا وہ آگے بڑھ گئی تو اس نے بشاشت سے پکارا کانفرنس روم میں آ جائیے چیتالیا باس پہنچنے والے ہیں ایک ضروری امر زیر غور ہے وہ مڑی نہیں بس سر ہلا کے آگے چلتی گئی سوپ پارلر اس صبح قدرے ویران پڑا تھا کیونکہ ملے دیر سے بیدار ہونے والی قوم تھی اور ایسی جگہوں پہ رش دوپہر کے بعد ہی بڑھتا تھا فی الوقت میزیں خالی خالی دکھائی دے رہی تھی ایسے میں ریسپشنسٹ ہو یا موپ لگاتا لڑکا سب کنکیوں سے درمیانی میز پہ بیٹھے بوڑھے شیف کو دونوں سے بات کرتے دیکھ رہے تھے پروسیکیوٹر احمد نظام آگے کو جھکے شیف کی آنکھوں کو پڑھ رہے تھے اور ساتھ بیٹھا انویسٹیگیٹر باری باری دونوں کو دیکھتا تھا بوڑھا شیف ہاتھ میں پکڑی ان لارج تصویر کو دیکھ رہا تھا یہ لڑکی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کام کرتی تھی یا نہیں میں کورٹ سے ایک آرڈر لا کے آپ کے ریسٹورانٹ کے ارد گرد تمام دکانوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوا سکتا ہوں شیف صاحب لیکن میں نے سوچا کہ پہلے آپ سے پوچھ لوں تاکہ تو پوچھئے نا شیف نے مسکرا کے تصویر واپس رکھی اور پیچھے کو ہو کے بیٹھا یہ لڑکی تالیہ مراد اس ریسٹورانٹ میں جاب کرتی تھی کیا پروسیکیوٹر نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا جی بالکل اس نے چند ماہ یہاں جاب کی تھی کیا آپ کو کاغذی ثبوت بھی فراہم کر دوں شیف کا جواب پروسیکیوٹر کے لیے غیر متوقع تھا انہوں نے چونگ کے انویسٹیگیٹر کو دیکھا وہ بھی سیدھا ہو کے بیٹھا بالکل مجھے تمام ڈیٹا چاہیے ایک ایک چیز میں ہر چیز نکال لاتا ہوں اور ہاں وہ اس ریسٹورینٹ کے علاوہ تنگو کامل کے گھر بھی کام کرتی تھی ان سے واقف ہیں آپ ان کی ملازمہ تھی نہیں ان کا کوئی ایڈریس وغیرہ ہے آپ کے پاس پروسیکیوٹر احمد نظام بالکل سیدھے ہو چکے تھے ان کا جوش بڑھتا جا رہا تھا بالکل ہے میں بھی لاتا ہوں شیف سادگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا ریسیپشنسٹ سویپرز ویٹرز سب کنکھیوں سے ان افراد کو دیکھ رہے تھے جو اب دبی دبی پرجوش سرگوشیوں میں مصروف ہو چکے تھے بلاخر ان کے ہاتھ ایک ٹھوس کلیو لگا تھا کانفرنس روم میں اس وقت محض وہ تینوں موجود تھے فاتح شرٹ کی آستین موڑے ٹائی ڈھیلی کیے کھڑا دیوار پہ نس اسکرین کو دیکھ رہا تھا جبکہ تالیہ اور اشر اس کے دائیں بائیں کرسیوں پہ بیٹھے تھے آفس کی مصروف صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اسکرین پہ حاکمی کو دکھایا جا رہا تھا حاکمی درمیانے قد اور اڑے اڑے بالوں والا سیاست دان تھا جو پارٹی انتخابات میں وان فاتح کا مخالف امیدوار تھا بارسن نیشنل کے صدر کے لیے ہر پانچ سال بعد الیکشن منعقد کیا جاتا تھا جو شخص صدر بنتا پارٹی کی حکومت آنے پہ اسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا تھا چونکہ پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی اسی لیے سرکاری TV channels B N کے انتخابات کی کوریج نہیں کرتے تھے یہ انتخابات عام انتخابات کی طرح پولنگ سٹیشنز پہ بیلٹ پیپر کے ذریعے نہیں ہوتے تھے بلکہ اس میں صرف ان ڈھائی لاکھ لوگوں نے حصہ لینا تھا جو پارٹی کے ممبرس تھے الیکشن والے دن ان ممبرس نے اپنے فون سے پارٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کر کے کسی ایک امیدوار کو ووٹ دینا تھا چونکہ یہ انتخاب سوشل میڈیا کے ذریعے ہونا تھا اس لیے اس کی ساری مہم بھی سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی اس وقت اسکرین پہ ان کے سامنے حاکمی کے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو دکھائی جا رہی تھی جس میں حاکمی اور اس کی بیوی اپرین پہنے کسی مسجد کے باہر گھاس پہ کھڑے چاول پلیٹوں میں بھر بھر کے بچوں میں تقسیم کر رہے تھے یہ کسی چیریٹی ایونٹ کی ویڈیو تھی جس میں بکول رپورٹ کے وہ میاں بیوی باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے کمیونٹی سروس کی اس خوبصورت مثال کو وہاں ہجوم میں کھڑے لوگ سراہ رہے تھے باری باری یتیم بچے اپنا پیالہ لاتے اور سیاست دان صاحب مسکرا کے اس کو چاولوں سے بھر دیتے ہر گزرتے بچے کے ساتھ وان فاتح کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو رہا تھا اشر نے ریموٹ اٹھا کے اسکرین بجھائی اور کرسی فاتح کی طرف گھمائی جو ناخوش لگ رہا تھا حاکمی کبھی یتیم خانوں کا دورہ نہیں کرتا میں اسے جانتا ہوں ہم سب اسے جانتے ہیں آبنک مگر آپ کی چائے والی ویڈیو اتنی مشہور ہوئی ہے کہ حاکمی کو یہ سٹنٹ کرنا پڑا یعنی حاکمی نے ہماری نقل کی ہے واؤ وہ سر جھٹک کے بولی تو فاتح نے نظروں کا رخ پھیر کے اسے دیکھا وہ سنہرے بالوں کی بیچ کی مانگ نکال کے پونی بنائے سیاہ کوٹ میں سنجیدہ سی لگ رہی تھی اس کے ذہن میں صبح دکھا گیا خواب ابھرا کیچڑ اور سرخ مٹی سے لت پت چہرے والی تالیا جسے وہ جھک کے کہہ رہا تھا کوئی خواہش کرو اس پھل کی خوشبو ابھی تک اس کے نتنوں میں محسوس ہوتی تھی فاتح نے سر جھٹکا اور اب ہاکمی کی ویڈیو بھی مشہور ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ لوگ اچھی چیز کم اور مشہور چیز زیادہ دیکھتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے اشر نے ہاتھ جھاڑے ہم کوئی نیا اسٹنٹ کر لیتے ہیں جو اس ویڈیو کو مان کر دے مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلایا دونوں پہلوں پہ ہاتھ جمائے کھڑا وہ اکتایا ہوا لگتا تھا کسی کی لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے کاٹنا ضروری نہیں ہوتا اس سے بڑی لکیر لگانی پڑتی ہے اس سے مقابلے کے بجائے اس سے بہتر کام کرنے کی کوشش کرو وہ ناخوشی سے کہہ کے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا اشر نے بھی اختار تالیا کو دیکھا میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ ہم اس سے بہتر اسٹنٹ کر سکتے ہیں وہ سر جھکائے فولڈر میں کاغذات ڈالنے لگی ان کو اسٹنٹ کرنا پسند نہیں ہے ہم ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے چائے کا اسٹال بھی تو ہم نے ان کو بتائے بغیر منتخب کیا تھا چیتالیا تب ہم ٹیم تھے اور ہم میں سے کسی ایک نے دوسرے سے غداری کی کوشش نہیں کی تھی کھٹاک سے فولڈر بند کیا اور چٹک کے بولی وان فاتح نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ سے بہتر تعلقات کا خواہ ہوں تو مجھے آپ سے سچ بول کے تمام معاملات درست کر لینی چاہیے پہلی دفعہ میں نے ان کی نصیحت مانی اور اس کا نقصان ہی ہوا وہ تلخ ہوا بہتر تعلقات وہ لمحے بھر کو سن رہ گئی اشر نے پہلی دفعہ اتنے ڈائریکٹ انداز میں بات کی تھی تو کیا وہ اور فاتح اسے ڈسکس کرتے رہے ہیں یہ نصیحت آپ کو وان فاتح نے کی تھی اس کے گال سر ہوئے بالکل آپ ان سے کنفرم کر لیجئے وہ تلخی سے کہہ کے اٹھا اور آگے بڑھ گیا باہر نکلا تو فاتح راہداری میں چلتا جا رہا تھا ساتھ ہی فون پہ کچھ ٹائپ بھی کر رہا تھا کنکھیوں سے اس سے آتے دیکھا تو سرسری سا پوچھا تم نے تاشا سے اپنے معاملات درست کر لیے نہیں مزید بگڑ گئے ہیں اب وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اشر کرواہٹ سے کہہ کے آگے بڑھ گیا تو وہ چونک کے اسے جاتے دیکھنے لگا صبح تک اسے لگا تھا کہ اشر اور تالیا کا ایک ہونا ممکن ہے مگر یہاں تو خیر اسے دکھ نہیں ہوا تھا پتہ نہیں کیوں محض شانے اچکائے اور اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا دروازے پر وہ ٹھہرا تالیا کی میز کرسی اس کے آفس کے باہر بچھی تھی اور اس پہ اس کی چیزیں رکھی تھی وہاں کوئی مانوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی چونک کے میز کو دیکھا جس پہ ایک چھوٹی ٹوکری میں تین کوکو فروٹ رکھے تھے کسی سہر زدہ لمحے کے زیر اثر فاتح نے ہاتھ بڑھایا اور ایک پھل اٹھا لیا اس پھل کی کھدری جلد رنگ سب وہی تھا کھائیں گے تالیا کی آواز پہ وہ چونکا وہ ہال کی چوکھٹ پہ کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی فاتح نے اون ہوں کہتے ہوئے آہستہ سے پھل رکھ دیا یہ وہی پھل ہے نا جو تمہارا شوہر تمہیں بیچتا ہے سر سا پوچھا وہ آگے آئی اور اپنی چیزیں میز پہ رکھی پھر ان کو ترتیب سے جوڑنے لگی سر جھکانے سے سنہری پونی دائیں بائیں جھولنے لگی تھی جی اسے لگتا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے تو کیا نہیں پسند تالیا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں وہ اچھی لگتی ہے بار بار دہرانے سے وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے مجھے یہ پھل صرف تب اچھا لگا تھا جب خیر اس نے سر جھٹکا جنگل والا واقعہ یاد آیا تھا جب میری سالگرہ پہ اس نے مجھ سے میری خواہش پوچھی تو میں نے کہا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے اور اس نے یہ پھل لا دیا اس کے اندر کا گودا اس وقت چاکلیٹ جیسا لگا تھا اب نہیں لگتا اس نے چاکلیٹ کیوں نہیں دی تالیا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور سادگی سے بولی کیونکہ ہم اس وقت جنگل میں تھے سر اور جنگلوں میں پسند کی چیزیں نہیں ملتی لمحے بھر کو وان فاتح ساکت رہ گیا پلک تک نہ جھپک سکا عجیب ڈیجا وو جیسا احساس تھا جو اس کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے تھا کچھ ایسا ہی دیکھا تھا اس نے خواب میں پھر بد وقت وہ مسکرایا اور ہوں کہہ کے آگے بڑھ گیا شاید اس نے مجھے یہ کہانی پہلے بھی سنائی ہو تبھی میرا لاشعور سے خواب کی صورت میرے سامنے لے آیا میں چیزیں بھولنے لگا ہوں شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں اس نے ذہن سے ہر خیال کو جھٹکتے ہوئے خود کو تسلی دی جتنا وہ اس خواب کو یاد کرنے کی کوشش کرتا تھا اتنا وہ ذہن سے محف ہونے لگتا تالیہ نے کنکیوں سے اسے اندر جاتے دیکھا اور سوچا کیا اسے کچھ یاد آیا تھا اس نے اسی پھل کے بارے میں کیوں پوچھا شاید ایسے ہی وہ مشکوک سی نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی اپنی چیزیں جوڑ رہی تھی ایڈم بن محمد کے چھوٹے سے گھر کے باغیچے میں مرغی گھاس چکتی دکھائی دیتی تھی اس کے چوزے بڑے ہو چکے تھے اور چون چون کرتے اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے برامدہ خالی پڑا تھا اور آداری کا دروازہ کھلا تھا کچن سے مسالوں کی خوشبو اور برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھی بھاری بھرکم داتن شاپنگ بیگز اٹھائے برامدے میں کھڑی تھی زور سے سلام جھاڑا تو ایڈم کی ماں تولیے سے ہاتھ پونچھتی راہداری میں آئی اور تعجب سے اسے دکھا میں لیانا صابری ہوں ایڈم سے ملنا ہے ماں نے اجنبے سے اس ڈھیلے سے جبے میں ملبوس فربا عورت کو دیکھا جس کے گھنگریالے بال کندھوں تک آتے تھے اور وہ اسے دیکھ کے پلکے جھپکا جھپکا کے مسکرائی تھی میں ایڈم کو بلاتی ہوں وہ اسے سر سے پیر تک دیکھتی اندر چلی گئی ایڈم کاغذوں کا ڈھیر پھیلائے بیڈ پہ بیٹھا تھا پین سے مختلف جگہوں پہ نشان لگا رہا تھا ماں اس کے سر پہ جا کے غرائی یہ تم سے ملنے عجیب عجیب لوگ روز کیوں چلے آتے ہیں اب کون آیا ہے ایک امیر سی عورت ماں کی نظروں میں اس کے ہاتھوں میں پکڑے ڈیزائنر شاپنگ کے بیگ گھوم گئے ایڈم نے گہری سانس لے کر کاغذ اکٹھے کیے لبوں پہ مسکراہٹ ڈرائی تھی وہ ایک شہزادیوں جیسی خوبصورت اور رحم دل لڑکی ہے ایبو اس میں یہ عجیب کیا ہے پھر سر اٹھایا تو ماں بے یقینی سے اسے گھور رہی تھی وہ چونکا چیتالیاں جی آئی ہے نا ایبو نے دائیں بائیں گردن لائی تو وہ کاغذ چھوڑ کے تیزی سے باہر بھاگا برآمدے میں آرام کرسی پہ داتن پیروں کی کینچی جمائے بیٹھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی میز پہ شاپنگ بیگ رکھے تھے وہ کمر پہ ہاتھ جمائے اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو دھوپ کا رستہ رک گیا یہ آپ کیا اٹھا لائی ہیں داتے نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا میں چاہتی ہوں کہ تم جتنے اچھے نظر آ سکتے ہو اتنے نظر بھی آؤ ایڈم کے ہاتھ پہلوں میں جا کے حیران سا ہو کے اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھا آپ مجھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہیں تم نے کچھ نہیں کرنا تم اب ایک معروف اخبار کی رپورٹر ہو میں چاہتی ہوں کہ تم سیلیبریٹی رپورٹر بن جاؤ ویسے تو اپنی کنسلٹنسی کی میں فیس لیا کرتی ہوں لیکن تم تالیا کے دوست ہو تو میں تمہیں معاف کرتی ہوں نے بے نیازی سے ہاتھ جلایا ایڈم نے آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا اور پھر آگے جھک کے ان بیگز میں جھانکا برینڈڈ سوٹ جوتے شرٹس گھڑی اور یہ ہیئر موس اوف داتن اس سب کی کیا ضرورت تھی وہ شرمندہ ہوا یہ سب ضروری ہے اور اب تم میرے ساتھ میری دوست کے سیلون چل رہے ہو جہاں تمہیں نیا ہیئر کٹ کیا جائے گا تمہیں گروم کیا جائے گا تمہیں بڑے اینکر کی طرح اوڑھنا پہننا سکھایا جائے گا پھر تم جم جاؤ گے گو کہ تم پتلے ہو مگر تمہیں شیپ میں آنے کی ضرورت ہے اور پھر آپ مجھے چیتالیہ کے قابل بنانا چاہتے ہیں وہ زخمی سا مسکرایا تو داتے نے گہری سانس لی تم کسی بھی طرح وان فاتح سے کم نہیں ہو کپڑے جوتوں سے بہت فرق پڑتا ہے ابھی وان فاتح کو عام سا لباس پہنا دو تو کوئی اسے دیکھے گا بھی نہیں وہ جیا میں معمولی لباس پہن کے ہی جایا کرتے تھے اور چیتالیہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا کرتی تھی اس کی مسکراہٹ کا زخمی پن گہرا ہوا داتے نے گہری سانسی اور آگے کوہ سنجیدگی سے اسے دیکھا تم ایمانداری سے اسے حاصل کرنا چاہتے تھے نا ایمانداری میں مشقت ہے اور قیمتی انسان مشقت کے بغیر نہیں حاصل کیے جا سکتے ایڈم بن محمد خود پہ محنت کرو اور اپنی ذات میں اعتماد لاؤ اگر اس کے بعد بھی وہ تمہیں ٹھکرا دے تو قسمت کو الزام دینا خود کو نہیں کیونکہ جب انسان خود کو الزام دینے لگے تو رشتے ٹوٹنے کے غم کو سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ چند لمحے اداسی سے دیکھے گیا پھر مسکرا کے سر ہلایا اوکے تو اب ہم سیلون چل رہے ہیں ہاں اب ہم سیلون چل رہے ہیں داتن بھی مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی اگر اسے تالیہ کی نظروں میں خود کو کسی قابل بنانے کے لیے محنت کرنی تھی تو وہ کرے گا اگر زندگی چانس کا دوسرا نام ہے تو ایک چانس وہ بھی لے گا گھر سے نکلتے وقت اس نے طے کر لیا تھا وان فاتح کی رہائش کا گیٹ کھلا تھا اور اندر ایک کار جاتی دکھائی دے رہی تھی اسرا محمود جو کہ ابھی ابھی تیار ہو کے پوسٹ میں آئی تھی اندر آتی کار کو دیکھ کے وہیں ٹھہر گئی کار کے اندر اشر بیٹھا تھا تم کہیں جا رہی تھی کاکا وہ کار سے باہر نکلا اور اس کی طرف آیا اسرا کو دیکھتے ہی نظروں میں ستائش تر آئی تھی سب اسکرٹ بلاؤز کے اوپر زرد اسٹول پہنے وہ کانوں میں ہیرے پہنے بہت باوقار لگ رہی تھی آنکھیں البتہ مشکوک انداز میں اس پہ جمی تھیں ہاں دن میں کئی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے تم اس وقت یہاں وہ ناشتے کے وقت آیا کرتا تھا یا رات میں یوں کام کے اوقات میں کب آتا تھا فون پہ بات کرنا مناسب نہیں تھا اس لیے خود آ گیا ساتھ ہی اشر نے ہاتھ کے خفیف سے اشارے سے ارد گرد کھڑے گارڈس اور ڈرائیورز کو دور جانے کا کہا وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئے اب وہ دونوں اسرا کی کار کے ساتھ آمنے سامنے اکیلے کھڑے تھے وہ بہت ناراض ہے مجھ سے کاکا ہمیں اس کے خلاف یہ چال نہیں چلنی چاہیے کون اسرا نے اچنبے سے اسے دیکھا تالیا اور کون پھر وہ ٹھٹکا اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے صبح اسے خود سارے معاملے سے آگاہ کر دیا ہے کہ صوفیہ رحمان کے پاس عثمان کو بھیجنے کا آئیڈیا آپ کا تھا یا اللہ ایش اسرا دنگ رہ گئی میری تو اس سے کل سے بات ہی نہیں ہوئی اشر نے گہری سانس لی مجھے شک پڑا تھا ایش تم کیا کہہ رہے ہو تالیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس کے خلاف تفتیش شروع کروا رہے تھے ظاہر ہے میں نے بتایا تھا مگر آپ کا نام نہیں لیا تھا اس نے سمجھ کے سر جھٹکا اس نے خود ہی بھانپ لیا کہ اس میں آپ کا ہاتھ ہے بہرحال ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور لیکن اسرا کسی ایک ہی بات پہ اٹک گئی تھی تم نے اسے بتایا تم نے اسے خود بتا دیا پھر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر کیوں ایش اشر نے کار سے ٹیک لگائی اور شان اور چکائی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اسے سچ بولنا چاہیے سچ مائی فٹ وہ ایک دم غصے سے غرائی تم نے فاتح کو تو نہیں بتایا نا نہیں اور میرا نہیں خیال وہ ان کو بتائے گی تم کس دنیا میں رہتے ہو اشر محمود یا اللہ یا اللہ لال بھبکا چہرے کے ساتھ اسرا دبا دبا چلائی اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اشر کا مون نوچ لے وہ دونوں تمہیں بے وقوف بنا رہی ہیں وہ لڑکی یہاں کریئر بنانے نہیں آئی وہ فاتح بن رامزل کو حاصل کرنے آئی ہے وہ وہ مکار گول ڈگر میرے شوہر کے پیچھے ہے تمہارے نہیں اشر ایک دم سیدھا ہوا اس پہ جیسے کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی الٹ دی تھی واٹ تم ان کے ساتھ رہتے ہو اور تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہاں گیا میرا شاطر اور ایار بھائی اور کہاں سے آ گیا یہ بے وقوف مرد جس کی آنکھوں پہ تالیا مراد نامی پٹی بن گئی ہے وہ پھنکار رہی تھی اور وہ سنسا کھڑا تھا فاتح آبنگ اور تالیا اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں سے یہ پٹی اتارو اور اپنے ارد گرد دکھو ایش وہ دونوں ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں جب اس نظر سے دیکھو گے تو سب سمجھ آ جائے گا غصے سے بولتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو آواز دی تو اشر دھیرے سے ایک طرف ہٹا اپنی کار ہٹاؤ مجھے ایک سیمینار میں جانا ہے سارا موڈ برباد کر دیا تم نے میرا وہ برہمی سے کہتی اب اندر بیٹھ رہی تھی اے سی چلاؤ فل ڈرائیور نے کار باہر نکالی تو پیچھے بیٹھی اسرا نے نخوت سے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اشر کی بے وقوفی نے تالیہ مراد کو اسرا محمود کی راہ دکھا دی تالیہ جانتی تھی کہ اشر یہ کہانی اسرا سے کنفرم ضرور کرے گا یہ اس کی اسرا کے لیے دھمکی تھی وہ آخر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی اے سی کے باوجود اسرا کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے ذہن کا پردہ خوف اور تیش کے بادلوں میں دھندلا ہو رہا تھا آج کیل پہ بارش نہیں برسی تھی اور فضا شدید ہب سالو تھی بھری دوپہر میں باہر پھرتے لوگ پسینے میں پگھلتے دکھائی دیتے تھے البتہ عمارتوں کے کے اندر اے سی باعث ماحول بہتر تھا ایسے میں داتن اور ایڈم ایک ٹھنڈے ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے داتن مینیو کارڈ لیے آرڈر کر رہی تھی اور وہ سامنے بیٹھا سوچ میں گم دکھائی دیتا تھا ویٹریس اس کے ساتھ کھڑی تھی اور آرڈر نوٹ کرتی جا رہی تھی اس کی آستینیں چھوٹی تھی اور گندمی بازو دکھائی دے رہے تھے اور کچھ لوگ داتے نے فیاضی سے کارڈ رکھ کے اسے مخاطب کیا تو اس کی طرف گھومی ایڈم کے نفی میں سر ہرانے لگا پھر چونکا اور لڑکی کے بازو کو دیکھا اس پہ تین سرخ نشان تھے جیسے کسی نے ہاتھ سے زور سے پکڑا ہو اور انگلیاں نشان چھوڑ دی کسی نے مارا ہے تمہیں لڑکی چونکی فوراً اپنے بازو کو دیکھا اور پھر اسے پیچھے کر لیا آپ کچھ مزید لیں گے سر ذرا برہمی سے پوچھا تو ایڈم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا وہ خفت سے اسے گھرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی ہر جگہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نہ بن جایا کرو لڑکے داتے نے ٹوکا تو وہ سیدھا ہوا اور مسکرا کے شانے اچکائے کچھ عادتیں زندگی کے ساتھ ہی جاتی ہیں اسی عادت نے تمہیں تالیہ مراد سے متعارف کرایا تھا تم نے بدلے ہوئے ہولیے میں بھی پہچان لیا تھا کہ وہ تنگو کامل کی ملازمہ ہے تم اپنا آئی کیو ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے تاکہ چیتالیہ کو متاثر کر سکوں جانے دیں داتن اس نے مسکرا کے پانی کا گلاس اٹھایا جانتا تھا داتن اس وقت اس کو تالیہ کے ساتھ سیٹ کرنے کی بھرپور کوشش میں لگی تھی ڈین براؤن کے ناولز میں لوگوں کا آئی کیو ون سیونٹی یا ون نائنٹی سے بھی اوپر ہوتا ہے مگر شکر ہے تالیہ نے ڈین براؤن کو نہیں پڑھا اگر تمہارا ون سکسٹی بھی ہوا تو وہ متاثر ہو جائے گی آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں وہ سنجیدہ ہوا۔ ابھی آپ مجھے سیلون لے جائیں گی پھر جم یہ سب کر کے آپ کو کیا ملے گا لمحے بھر کو میز پہ خاموشی چھا گئی پھر داتن نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تالیا کی زندگی میں صرف ایک آدمی تھا سمی جو نہ اس کو جانتا تھا نہ اس سے محبت کرتا تھا پھر وان فاتح آیا جو اسے جان کے بھول گیا مگر محبت نہ کر سکا تم وہ پہلے انسان ہو جو اس کو جاننے کے باوجود اس کی محبت میں گرفتار ہو میں نہیں چاہتی کہ تالیہ اس انسان کو ایک الویژن کے پیچھے کھو دے اوکے ابھی سیلون کی اپوائنٹمنٹ میں وقت ہے اس لیے آپ کو تھوڑا بریف کر دوں وہ اپنا فون روشن کرنے لگا تو دانتے نے اچھنبے سے ابرو چکائے کس بارے میں او ہو اس آدمی کا فون چوری کر کے جو ڈیٹا ملا ہے اس بارے میں او اچھا وہ بورنگ کام لیانا صابری نے جمائی روکی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ اس کا ساتھ تالیا کے لیے دے رہی تھی نہ کہ کسی وکیل کے فون کے راس پانے کے لیے مگر چونکہ وہ نوجوان پرجوش سا اس کو بتا رہا تھا تو وہ سنجیدہ شکل بنائے سننے لگی یہ اپنی فرم کا بہت قابل وکیل ہے اور اس کی ای میلز میں مجھے کچھ گروپ ای میلز ملی ہیں جو فرم کے دیگر وکلاء اور اس کے درمیان تھی میں نے تمام ای میلز کو شروع میں ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا کیونکہ اب تک وہ اپنا پاس ورڈ بدل چکا ہے اچھا کتنی ای میلز ہیں وہ گزشتہ تین سال کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ ورک ای میلز اف ان کی زبان اتنی مشکل ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ان کے ساتھ کیا کروں مگر ایک آئیڈیا ہے ذہن میں وہ جیسے آئیڈیا بتانے میں متعمل تھا ایک آئیڈیا میرے ذہن میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کھانا آ چکا ہے اس لیے ابھی بس کرتے ہیں داتین ویٹرس کو کھانا لاتے دیکھ کے سیدھی ہو گئی بوریت اور نیند دور بھاگنے لگی لڑکی ٹرے لیے ان کے پاس آئی اور باری باری دونوں پلیٹرز ان کے سامنے رکھنے لگی ایڈم پھر سے اس کے بازو کو دیکھنے لگا البتہ ویٹرس نے اس سے نظر نہیں ملائی وہ چلی گئی تو اس نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا چپ چاپ بیٹھا رہا فکر نہ کرو بل میں دوں گی داتے نے اس کا پلیٹر اس کے قریب کر کے یاد دلایا وہ اس کا شوہر ہوگا کون وہ جس نے اسے مارا ہے وہ قریبی شخص ہوگا یقیناً شوہر وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا لیانا نے برا منہ بنا کے پہلے اسے دیکھا پھر اشتہار انگیز لذیذ کھانوں کو جو اس کے سامنے چنے تھے ایڈم دنیا میں ہر تیسری بیوی اپنے شوہر سے پٹتی ہے ہم ان کا غم کھانے کے بعد بھی منا سکتے ہیں داتن کوئی شوہر اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے جس ایڈم نے ان سے محبت کی تھی وہ یہ ایڈم ہے سینے پہ انگلی سے دستک دی بدلا ہوا ایڈم معلوم نہیں ان سے محبت کرتا ہوگا یا نہیں ہوں وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا ہر انسان یونیک اور الگ ہوتا ہے خود کو نکھارنا اور گروم کرنا اچھی بات ہے لیکن کسی دوسرے انسان کے لیے ہرگز نہیں مجھے وان فاتح کا لیسر ورژن نہیں بننا میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا مجھے اپنے سیل فون کی طرف اشارہ کیا مجھے ان ای میلس پہ کام کرنا ہے آئیں کھانا شروع کرتے ہیں اس نے ساری بات ہی ختم کر دی تھی داتن دکھی دل سے اسے دیکھتی رہ گئی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا سوموار کی صبح وہ آفس میں تھی اور جب سے آئی تھی اسٹافرس کے ساتھ بیٹھی قطار میں لگے کمپیوٹرس پہ کیمپین کے اداد و شمار کا تجزیہ کر رہی تھی ارد گرد پرجوش اسٹافرز کا جھمگٹا لگا تھا اور بھان بھان کی بولیاں سنائی دیتی تھی سب نے نیلی ٹی شرٹس پہن رکھی تھی جن پہ فاتح کا نام درج تھا اور کچھ نے تو سفید اور نیلی پی کیپس بھی اوڑھ رکھی تھی تالیہ البتہ اپنا سادہ سیاہ کوٹ پہنے ہوئی تھی اور سب میں مختلف نظر آ رہی تھی تبھی اشر کا پیغام فون پہ جگمگایا ایک ریسٹورانٹ کا نام اور وہاں پہنچنے کی ہدایت کے ساتھ یہ بھی درج تھا کہ ادھر فاتح اور وہ اس کے منتظر ہیں تالیہ نے سر اٹھا کے گھڑی دیکھی تو لنچ بریک قریب تھی صبح سے ایک ہی جگہ بیٹھے کمر درد کرنے لگ گئی تھی جانے غیر اعلانیہ لنچ اتنا ضروری کیوں ہو گیا تھا کہ الیکشن سے چار دن پہلے وہ لوگ اس میں وقت ضائع کر رہے تھے کوفت سے سوچتی وہ نیچے آئی اور کیب بلا لی۔ مجھے ہر چیز یاد آ گئی ہے ذوالکفلی، آپ بھی کیب کی پچھلی نشست پہ بیٹھے اس نے ذوالکفلی کو فون ملا کے کان سے لگایا تو دیکھا ڈرائیور نے چونک کے بیک ویو مرر میں اس کو دیکھا تھا وہ سنبھلی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے قدیم ملے میں کہنے لگی پچھلے دو دن سے مجھے سب یاد آ گیا ہے میرا بچپن ہم کیسے محل سے نکالے گئے تھے اور پھر مراد راجا کیسے راتوں کو چھپ کے پمبورو کے لوگوں سے ملتا تھا وغیرہ وغیرہ بیزاری سے کہہ رہی تھی جانتا ہوں تمہاری بوتل خالی ہو چکی ہے پتری تالیا وہ گہری سانس لے کر بولی میرے ماضی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مجھے حیران کرے تمہارا کردار بھی مجھے الجھا نہیں سکتا سب کچھ میں جانتی ہی تھی اس نے کندھے اچکائے یادیں عجیب چیز ہیں پتری تالیا لوگ ان کو یاد کرنے سے نہیں ڈرتے ان کے وار سے خوف کھاتے ہیں ماضی یا یاد آ جانا الگ چیز ہے مگر کسی خاص موقع پہ اس یاد کا دل پہ حملہ آور ہو جانا بالکل الگ وٹ ایور اس نے سر جھٹک کے فون رکھ دیا کیب منزل تک پہنچ چکی تھی وہ ایک خوبصورت اور پرتعیش ریسٹوران تھا جس کے بڑے سے ہال کی چھت اونچی تھی اور اس سے لٹکتے فانوسوں کے کرسٹلز دوپہر میں بھی چمک رہے تھے دور دور تک پھیلی میزوں پہ عمرہ اور کاروباری حضرات لنچ کرتے دکھائی دیتے تھے ایک میز پہ فاتح اور اشر کے ساتھ اسرا محمود بیٹھے دکھائی دے رہی تھی تالیہ نے گہری سانس لی تو وہ ایک فیملی لنچ تھا پھر اسے کیوں بلایا تھا یقیناً یہ بھی وہ قریب آئی تو اشر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا ہی مگر اسرا نے دیکھا کہ وان فاتح بھی کھڑا ہوا تھا وہ اتنا بے نیاز انسان تھا کہ کم ہی کسی کے لیے اٹھتا تھا تاہم اسرا مسکراتی رہی تالیہ کے سلام کا جواب بھی اچھے سے دیا میز گول تھی اور چاروں طرف ایک ایک کرسی رکھی اسرا اور اشر آمنے سامنے تھے اور تالیہ وان فاتح کی سیٹ میں بیٹھی تھی چکور مکمل تھا اس لنچ کی کوئی خاص وجہ ہے سر اس نے نیپکن پھیلاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تم سب لوگ کیمپین میں اتنے مصروف ہو کہ ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاتے فاتح سے پہلے اسرا ہتیلی پہ تھوڑی جمائے خوش دلی سے گویا ہوئی میں نے زبردستی آج ان دونوں کو وقت نکالنے پہ مجبور کیا ہے انشاءاللہ اگلا ڈنر ہم فاتح کے جیتنے کی خوشی میں ساتھ کریں گے تالیہ نے اس کے سجے سمجھے چہرے کو دیکھا اور مسکرائی آپ کی پلاننگ کی داد دینی چاہیے مسز اسرا آپ تو وہ کر گزرتی ہیں جو ہمارے گمان میں ہی نہیں ہوتا اسرا محمود کی مسکراہٹ برقرار رہی سر پہ سٹول اوڑھے میک اپ اور نازک جولری سے خود کو مزین کیے وہ تھوڑی کو ہتیلی کے پیالے پہ ٹکائے تالیہ کو دکھتی رہی اشر البتہ کھنکارا تو تالیا نے نظریں اس کی طرف موڑی الیکشن ابھی ہم نہیں جیتے لیکن سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ابھی بھی ہے وہ یوں دوستانہ لہجے میں بولا جیسے دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو اچھا وہ کیا فاتح نے اس سے پوچھا وہ آج گرے سوٹ میں ملبوس تھا ایک گھنٹے بعد اسے کسی انٹرویو میں جانا تھا البتہ باقی دونوں کی نسبت وہ حشاش بشاش اور آرام دہ نظر آ رہا تھا چیتالیہ نے ادیب کا اسکینڈل جس طرح ہینڈل کیا اور ایمان کو جھوٹا ثابت کیا وہ قابل تحسین حالانہ کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی اسرا کی مسکراہتی گہری نظریں تالیہ پہ جمی تھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ادیب کتنا بڑا پرورٹ اور بد کردار آدمی ہے کاکا اشر نے تعدیبی نظروں سے اسے گھورا ادیب کو پروٹیکٹ کرنا پارٹی کے لیے ضروری تھا یہاں میڈیا کے کیمرے نہیں لگے ایش ہم ایمانداری سے ایک معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں اور میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ایمان کو غلط ثابت کر کے ہم نے ادیب جیسے مجرم کا ساتھ دیا ہے ہے نا تالیہ ویٹر کھانے کی ٹرے لے آئے اور باری باری سرو کرنے لگے ایسے میں تالیہ نے بڑے تحمل سے اسرا کو دیکھا ادیب بن سوت کو ہم نے پارٹی سے نکال دیا ہے مسز اسرا مگر عزت کے ساتھ حالانکہ تم سب کو اس کے جرائم کا علم تھا مگر تم نے اس سب کا پردہ رکھا مسکرا کے پلکے جھپکا کے بولی تو تالیا نے کچھ سخت کہنے کے لیے لب کھلے ہی تھے تم جانتی ہو یہ وچ ہنٹ کی اصطلاح زبان زد عام کیسے ہوئی تھی وان فاتح نے بھاپ اڑاتا پلیٹر اپنے سامنے کھسکاتے ہوئے کہا تو اسرا نے چونک کے اسے دیکھا وچ ہنٹ ہاں جب انقلابی سوچ رکھنے والے لوگوں کو ناجائز الزام لگا لگا کے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہو تو کہتے ہیں نا کہ یہ وچ ہنٹ ہے اس نے نیپکن کھولا اور اپنے گھٹنوں پہ پھیلایا پھر پلیٹر سے اسٹیک کا ٹکڑا اٹھانے لگا یہ قدیم امریکہ کے سیلم وچ ہنٹ کے قصوں سے ماخوذ اصطلاح ہے جانتی ہو سیلم میں کیا ہوا تھا اسرا کو اس کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی مگر ضبط سے سننے لگی تالیہ بھی فاتح کو دیکھ رہی تھی اور اشر وہ خاموشی سے باری باری آمنے سامنے بیٹھے باس اور چیف آف سٹاف کے چہروں کو پڑھ رہا تھا سیلم میں چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک نیا کام شروع کیا تھا وہ کسی مرد کو پھنسا نہ سکتی تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ آدمی وچ ہے یعنی جادوگر جادو کرنا ان دنوں گنا سمجھا جاتا تھا جب پادریوں نے اس معاملے کو دیکھا تو کہا کہ خدا ان بچیوں کے ذریعے جادوگروں کی نشاندہی کر رہا ہے وہ بچیاں پادریوں کے ساتھ گھر گھر جاتی اور جس کی طرف چاہے انگلی اٹھا دیتی وہ آدمی چیختا چلاتا کہ میں جادو کرنا نہیں جانتا مگر ان کا اعتبار نہ کیا جاتا وہ وسطرا کی آنکھوں میں دیکھ کے دھیرے دھیرے بتانے لگا ایسے معاملے کو وچ ہنٹ کہتے ہیں جب آپ انتقامن لوگوں پہ ایسا الزام لگاتے جاؤ جو ان کی ساکھ خراب کر دے ہیریسمنٹ کے خلاف کھڑے ہونا اچھی بات ہے لیکن مرد اور عورتیں دونوں جھوٹ بھی بول سکتے ہیں الزام ناجائز بھی ہو سکتے ہیں ہم اپنی عورتوں اور مردوں کو سیلم کی لڑکیوں کی طرح یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ کسی کی طرف بھی انگلی اٹھا کے اس سے موتوب کر دیں عزتوں کے مقدمے چوک پہ سرے بازار نہیں لڑ جاتے اگر وہ لڑکی ہراس ہو رہی تھی تو اسے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا میڈیا پہ انصاف نہیں ملا کرتا صرف وچھنٹ ہوتا ہے آخر میں اس کی ٹون قدرے سخت ہو گئی تھی اور اسرا کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی اس نے بس سر جھٹکا ایک کہر آلود نظر تالیہ پہ ڈالی اور اپنا کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی اشر بھی بغور فاتح کو دیکھ رہا تھا جو تالیہ کا دفاع کر کے اب کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا ماحول میں ایک دم تناؤ آ گیا تھا چاروں خاموش تھے دفتن تالیہ کھنکاری سر میں ابھی کیمپین کے اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آ رہی ہوں اچھا اور فاتح نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا حاکمی صاحب ہر روز کوئی نہ کوئی سٹنٹ کر کے ویڈیو پبلک کر دیتے ہیں ان کو کافی اٹینشن مل رہی ہے ہم البتہ صرف آپ کی تقریروں اور ووٹر سے رابطوں میں لگے ہیں تو یہی کیا جاتا ہے نا انتخابی مہم میں لوگوں سے ووٹ مانگے جاتے ہیں تقریریں کی جاتی ہیں اسرا تیز آواز کے ساتھ چھری کانٹے سے اسٹیک کاٹ رہی تھی ماتھے پہ بل تھے اور چہرہ جھکا تھا اشر دونوں کو باری باری دیکھتا خاموشی سے کھا رہا تھا مگر سر ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے کچھ بڑا کچھ حیران کن جو اکثریت کا فیصلہ ہمارے حق میں بدل دے میں شام تک کچھ آئیڈیاز آپ کو دکھاؤں گی جو اسرا نے زور سے کانٹا پلیٹ میں گرایا سب اسے دیکھنے لگے وہ مسکرائی اور معذرت خانہ انداز میں کندھے اچکائے چکائے سوری مجھے سیاست بور کرنے لگتی ہے ہم کوئی اور بات بھی تو کر سکتے ہیں جیسے انگلی سے گال پہ آئی لٹ کو معصومیت سے پیچھے کیا جیسے میرے بچے جولیانہ بالخصوص جو تالیہ کو بہت پسند کرتی ہے اس نے ایک دفعہ کوئی میجک ٹرک دکھائی تھی جولیانہ کو وہ تب سے اس کی فین ہے اس دن بولی کہ وہ بڑی اپنائیت سے بیویوں والے انداز میں شوہر کو بتا رہی تھی وہ مسکرا کے سننے لگا تالیہ کی نظریں اس کی کلائی پہ جھکی وہاں سنہری بریسلٹ ابھی بھی موجود تھا یہ اس اصلی بریسلٹ کی نقل تھی تالیا کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھر کے مودوں ہوئی آریانہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی وہ مزے سے بولی تو اسرا نے چونک کے اسے دیکھا سر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا ایک ڈرامہ دیکھنے آئی تھی اس میں میں نے تاشا نامی ایک پری کا کردار ادا کیا تھا اور آریانہ کو وہ بہت پسند آیا تھا اسرا کی آنکھوں میں دیکھ کے بتایا اسی لیے سر مجھے تاشا کہتے ہیں کیونکہ آریانہ کو میرا یہی نام معلوم تھا ہاں اسے بہت پسند تھا وہ ڈرامہ تاشا گپوا پاتے بھی مسکرا کے یاد کرنے لگا مگر تم دوبارہ اس شو میں نہیں گئی کیا اداکاری چھوڑ دی وہ ہم سے انداز میں پوچھنے لگی تو اسرا سراہنے والے انداز میں بولی اداکاری اتنی آسانی سے تھوڑی چھوٹتی ہے درست کہہ رہی ہیں مسز اسرا ایک رول اس کے بعد بھی کیا تھا میں نے جو یادگار تھا وہ مسکرا کے بتانے لگی اچھا کون سا رول تالیا نے کانٹے سے مچھلی کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور اسے چبانے کے بعد مزے سے بولی ایک شہزادی کا کردار جو ملاقہ سلطنت کے ایک ہارا کی بیٹی تھی بندہ ہارا اس کی شادی زبردستی ایک بگڑے امیر زادے سے کروانا چاہتا تھا مگر چونکہ شہزادی کو اپنے باپ سے نفرت تھی تو وہ ایک غلام سے اور وقت پل بھر کو ٹھہر گیا سارے حساب کتاب الٹے ہو گئے سارے لمحے گھڑی کی سوئیاں تھام کے رک گئے تالیہ مراد کے دل میں درد کی لہر اٹھی اس کا سانس رکا مچھلی کا ٹکڑا حلق میں پھنسا وہ ہلکا سا کھانسی پھر بن مٹھی دل پہ رکھی کیا ہوا تم ٹھیک ہو تاشا آوازیں فکر مند چہرے اسے وہ سب دھندلے سے نظر آئے اور پھر اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی جی میں ایک منٹ ایکسکیوز می اس نے خود کو کرسی سے اٹھتے دیکھا ریسٹ روم کہاں ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھے ویٹر سے پوچھ رہی تھی اشر بھی کھڑا ہو گیا تھا اور وہ لوگ اسے فکر مندی سے دیکھ رہے تھے کسی نے اسے پکارا مگر وہ سنے بغیر تیز تیز ریسٹ روم کی طرف قدم اٹھانے لگے بند مٹھی سینے پہ جمی تھی درد اتنا شدید تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا ریسٹ روم میں آتے ہی وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے سنگ پہ جھکی اور کیا کرنی چاہی مگر حلق میں کچھ اٹکا ہی نہیں تھا جو باہر نکلتا مسئلہ تو دل میں تھا اس نے نڈھال سا چہرہ اٹھا کے آئینے کو دیکھا ذلکفری نے درست کہا تھا یادوں کا حملہ اور ان کا گھاؤ سہنا آسان نہ تھا یاداشتیں عجیب چیز ہیں لوگ ان کے وار سے گھائل ہونے سے ڈرتے ہیں وہ یادیں جو ذہن میں دو دن پہلے لوٹ آئی تھی انہوں نے ایک دم سے وار کیا تھا مراد سخت بچھونے پہ چت لیتا تھا نیم اندھیر کمرے میں فقط ایک مشل جلی تھی اور وہ کپڑے سے اس کے کندھے سے بہتا خون صاف کر رہی تھی مراد آنکھیں موندے درد سے کرا رہا تھا تالیا کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ گر رہے تھے باپا آپ کو کچھ نہیں ہوگا مراد نے نکاہت سے آنکھیں کھولی تم یہاں کیوں ہو ابھی تک تالیا جاؤ بچے اپنے خالو وغیرہ کے ہمراہ ان کا قافلہ روانہ ہونے والا ہوگا وہ درد سے ٹھہر ٹھہر کے بول رہا تھا میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی باپا میں زخمی ہوں سلطان کے سپاہی پہنچنے والے ہوں گے تم میری بات مانو اور اپنے خالو کے ہمراہل سنگائی کوچ کر جاؤ اس گاؤں کے لوگ اچھے ہیں وہ تمہیں پناہ دے دیں گے نہیں باپا اس نے ننے ننے ہاتھوں سے گال رکھ لے تالیا اپنے باپا کے بغیر نہیں جائے گی قاسم آبنگ کے پاس گھوڑا ہے ہم اس کو اس پہ ڈال کے لے جائیں گے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا بہتا خون صاف کر رہی تھی وہ زخمی چہرے اور گیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا منظر تبدیل ہوتا ہے ایک دوسری یاد حملہ کرتی ہے وہ ننے میلے ہاتھوں سے ایک لکڑی کی جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی دفتن پٹ کھلا اور ایک لمبے بال والے آدمی نے باہر جھانکا اس کی داڑھی کی چونچ تکون صورت سینے تک آتی تھی کون ہو تم کیا چاہیے حیرت سے اسے دیکھ کے پوچھا الور سنگائی میں سب کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہر مرض کا علاج ہوتا ہے ہم میرے باپا کو زخمی حالت میں یہاں لائے ہیں ان کا زخم ٹھیک کر دو اس نے ننے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے آدمی باہر نکل کے اس کے سامنے کھڑا ہوا اور سر سے پیر تک اسے دیکھا میں اس کا علاج کر دوں گا اور وہ تندرست بھی ہو جائے گا لیکن پھر اس کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کیا چاہیے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مگر ہم سلطان کے خاندان سے ہیں اور مجھے پیسے نہیں چاہیے لڑکی وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا مجھے صرف اپنے گروہ پمبورو میں ایک اور مزید اضافہ چاہیے باپا بہت بہادر اور جری ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے تم بس اس کو تندرست کر دو ہے طبیب جادوگر نے مسکرا کے چمکتی آنکھوں والی اس لڑکی کو دیکھا میرا نام طبیب نہیں ہے میرا نام ذلکفلی ہے پھر وہ سیدھا ہوا اور گہری سانس لی مجھے اپنے گھر لے چلو یادیں غائب ہونے لگی سترنگے بلبلے پھٹنے لگے سنگھ کے آئینے میں خود کو دیکھتی تالیا کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا وہ پہلے ہی جان گئی تھی کہ ذلکفلی خود بھی وقت کا ایک مسافر تھا اور اس نے تالیہ مراد کے باپ کو شکار بازوں میں شامل کیا تھا یہ ساری یادیں اس کو دو روز پہلے یاد آ گئی تھی اور اسے ذوالکفلی کے حسب نصب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر وہ درست کہتا تھا یادوں کا حملہ غیر متوقع اور اچانک ہوتا ہے اور اس پہلے حملے نے اسے کر دیا تھا وہ ایک دم نڈھال سی ہوئی کھڑی ہو اس کے دل کو برسوں بعد یاد آیا تھا کہ تالیہ بنت مراد اپنے باپ سے بے حد پیار کرتی تھی سارے مناظر فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے وہ اس کا مضبوط ہاتھ تھامے محل سے دور بھاگ رہی تھی سپاہی ان کے پیچھے تھے اسے بچاتے ہوئے مراد کو تیر لگا تھا انہوں نے کسی کے گھر بنا لی تھی مراد چاہتا تھا وہ اسے مرنے دے مگر وہ اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی وہ اپنے ننیال والوں کے ہمراہ اس کے خون میں لت پت وجود کو لیا دور سنگائی آئی تھی وہاں ذوالکفری نامی طبیب نے مراد کا علاج کیا تھا اور بعد میں علاج کی بھاری قیمت وصول کی وہ راتوں کو چھپ چھپ کے ذوالکفلی اور اس کے ساتھیوں سے ملتا تھا وہ جادو سیکھنے لگا تھا اور کسی خزانے کی چابی بنا رہا تھا وہ موجودہ سلطان سے تنگ تھا پھر اس نے مرسل شاہ کی مدد کی وہ اسے خطوط لکھتا تھا اس کے سپاہیوں سے بھی لکھتا تھا اس نے مرسل شاہ کو بغاوت پہ مجبور کیا اور جب مرسل اپنے جرنیلوں کی مدد سے تخت پہ قابض ہو گیا تو مراد کو واپسی کا عزم مل گیا لیکن شاہد چین کی حال ہی میں آئی دختر نے پورے علور سنگائی کو جادوگروں کا گاؤں مشہور کروا دیا چینی شہزادی نے اپنے سپاہی بھیج کے شکار بازوں کا قتل عام اور گرفتاری شروع کر دی ایسے میں مراد نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ دینے کے بجائے ہونے والی ملکہ اور سلطان کا ساتھ دیا وہ اسی بات پہ سے ناراض ہوئی تھی کہ وہ اپنے گاؤں والوں کو بھلا کے اپنے ساتھیوں کو بھلا کے خزانے کو بھلا کے جو اس نے لوگوں کی فلاح کے لیے حاصل کرنا تھا محل میں عیش کرنے جا رہا ہے مگر مراد راجہ جادوگری کی اس دنیا سے دور طاقت کی دنیا میں جانا چاہتا تھا اپنی دنیا میں واپس اور طاقت کی دنیا میں لوگ دھیرے دھیرے دل اور شفاق ہوتے جاتے ہیں لیکن چاہے وہ زخمی بے بس مراد ہو یا طاقتور اور شفاق بندہ ہارا مراد راجہ ہو اس کا چہرہ تالیہ کے سامنے تھا اور اس کا چہرہ تالیہ کے دل میں تھا وہ باہر نکلی تو ہال کی مختلف میزوں کے لوگ ہنوز بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے وہ زر چہرے کے ساتھ آگے چلتی گئی ایک میز پہ ایک چھوٹی بچی بیٹھی تھی جس کا باپ اس کی طرف جھک کے اسے کچھ کھلا رہا تھا وہ گمسم سی اسے دیکھی گئی قدم کس طرف اٹھ رہے تھے اور نگاہیں کس طرف تھیں وہ واپس ان کے سامنے آئی تو سب نے دیکھا تالیا کا چہرہ دھلا دھلایا تھا اور رنگت زرد تھی یو فاتح نے چھری کانٹے چلاتے ہاتھ روک کے پوچھا وہ تینوں اپنا کھانا ختم کرنے کے قریب تھے تالیہ کا پلیٹر انچھوا رکھا تھا جی میں آپ کا باہر انتظار کر رہی ہوں ہمیں انٹرویو کے لیے جانا تھا اپنا بیگ اٹھا کے کھڑی ہوئی تو اشر نے اس کو کے کھانے کو دیکھا کھانا تو کھا لیں مجھے بھوک نہیں ہے میں باہر ہوں سر دونوں کو بیک وقت مخاطب کر کے وہ بولی اور نگاہیں ملائے بغیر آگے بڑھ گئی اسرا نے ہوں میں سر جھٹکا اسے کیا ہوا اشر نے بے چینی سے ان دونوں کو دیکھا فاتح نے کندھے اور چکا دیے اور دوبارہ سے کھانے لگا البتہ اسرا نے ٹشو سے اون صاف کرتے ہوئے تبصرہ کیا کچھ لڑکیوں کو توجہ لینے کے لیے ڈمسل اینڈ ڈسٹریس بننے کی عادت ہوتی ہے وہ خود کو بیمار اور اپسٹ ظاہر کر کے دوسروں کو پریشان کرتی ہیں یہ خود ترسی کی ایک اعلیٰ قسم ہے اور وہ کہہ رہی تھی جب فاتح نیپکن سے ہاتھ پونجتے اٹھا اور کرسی دھکیلتا آگے بڑھ گیا اسرا کے اندر ابال سا اٹھا دان پیس کے اشر سے بولی اٹھو ان کے پیچھے جاؤ میں نے تو انٹرویو پہ نہیں جانا آپ کو اپنے شوہر کی اتنی فکر ہے تو ان کی رکھوالی کے لیے خود چلی جائے وہ افتاحٹ سے کہہ کے واپس کھانے لگا کیا تمہیں وہ سب نظر نہیں آ رہا جو مجھے دکھائی دے رہا ہے پتا نہیں وہ بیزار لگ رہا تھا اسرا کی باتوں نے اسے شدید بدل کر دیا تھا وہ کار کے ساتھ گمسم سی کھڑی تھی وہ اس وقت کہاں تھی کیوں تھی اسے بار بار وہ سب بھولنے لگا تھا ان کی آخری ملاقات کیسی عجیب سی تھی وہ فاتح کے ساتھ سن باؤ کے گھر تک آیا تھا وہ اس کو خدافظ کہنا چاہتا تھا اور تب بھی وہ پر امید تھا کہ وہ رک جائے گی یا واپس آ جائے گی مگر وہ اس سے رکھائی سے ملی تھی کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتی تھی لوگوں کے لیے عوام کے لیے قانون کی سربرندی کے لیے اس کے جرائم کے لیے ان ساری وجوہات کی بنا پہ راجہ مراد ایک برا آدمی تھا مگر وہ اس کا باپ تھا یہ رشتہ سارے گناہ دھو ڈالنے کے لیے کافی تھا وقت نے تالیہ کو اس کی پہلی محبت بھلوا دی تھی آج وہ یاد آ گئی تھی مراد ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا وہ تو خیال رکھنے والا باپ تھا انہوں نے ایک طویل مسافت ایک ساتھ کاٹی تھی اسے سب کیسے بھول گیا اندر بیٹھو فاتح نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو وہ چونکی وہ جانے کب باہر آیا تھا اور اب اس کو پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کا کہہ رہا تھا وہ ہمیشہ آگے بیٹھنے کی عادی تھی لیکن آج احتجاج نہیں کیا تمہیں کیا ہوا تھا وہ دوسری طرف سے آ کے بیٹھا اور اس کی طرف رک پھیرے سنجیدگی سے بولا کچھ نہیں اور گردن شیشے سے باہر دیکھنے لگی مجھے آریانہ کے ذکر پہ اپنے باپا یاد آئے او اس نے گہری سانس خارج کی ڈرائیور باہر تھا اور وہ دونوں کار میں تنہا تھے آئی ڈیڈ لو مائی فادر وہ جیسے خود کو بتا رہی تھی ظاہر ہے وہ تمہارے باپا تھے میں سمجھتی تھی محبت ختم ہو جاتی ہے یا نفرت میں بدل جاتی ہے مگر میں غلط تھی ہم محبت کو بھلا تو سکتے ہیں لیکن کسی کو لو نہیں کر سکتے تمہارے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے کیا تم نے مجھے کلیئر نہیں بتایا تھا فاتح ابروچ کا یاد کرنا چاہ رہا تھا وہ چونکی اسے دیکھنے لگی ہوں اس نے ایسے بات میں سر ہلایا وہ مگر پھر وہ لمحے بھر کو ہو نہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں کہیں کسی دور دنیا میں وہ موجود ہیں میرا انتظار کر رہے ہیں تو تم ان کے پاس چلی جاؤ سمپل کتنا آسان حل بتایا تھا اس نے وہ اسے دیکھ کے رہ گئی پھر سادگی سے مسکرا دی مجھے ان کے پاس نہیں جانا مجھے بس ان کا خیال آ رہا تھا تو ان سے بات کر لو اس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا کر لوں گی اب ہمیں انٹرویو کے لیے نکلنا چاہیے شور مگر اب تمہیں حاضر دماغ رہنا ہے تمبی کر کے اس نے شیشہ بجایا تو دور کھڑا ڈرائیور فورن کار کی طرف رکھا آئی ایم فائن سر اس نے سر جھٹکا مگر دل کی تکلیف کم نہیں ہوئی دور اندر کوئی ایک حصہ تھا جو ایک دم اس آدمی کی یاد میں کر لانے لگا تھا جس کا مضبوط ہاتھ پکڑ کے وہ جنگلوں اور دریاؤں کو پار کرتی آئی تھی یاد ماضی عذاب تھی وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل کا میٹنگ روم تھا وسط میں گول میز رکھی تھی اور اس کے گرد چار کرسیوں کا پھول بنا تھا ایک مدھم بتی جلی تھی اور کھڑکیوں کے بلائنڈز مکمل بند تھے تین کرسیوں پہ تین نوجوان براجمان تھے اور ان کے سامنے چوتھی کرسی پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا اس نے ٹی شرٹ پہ چیک والی شرٹ پہن کے سامنے کے بٹن بند کر رکھے تھے اور سیٹ میں بیٹھے آدمی کو دیکھ رہا تھا جس دوست نے ہماری ملاقات ارینج کروائی ہے اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتے ہو مرکزی کرسی پہ بیٹھا آدمی ایڈم کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا اس نے تنگ سا نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس کے آستین کہنیوں تک موڑ کے سی دیے گئے تھے ٹی شرٹ کے گرے باندھ پہ ڈیزائنر گلاسز اٹکی تھی باقی دونوں کے لباس اور قیمتی گھڑیاں ان کی مالی حیثیت کا پتہ دیتی تھیں جی ایڈم نے تھوک نگلتے ہوئے سر ہلایا ان تینوں کی شخصیت کا روپ تھا یا اس پر تیش ہوٹل کا پرفسوں خوابناک سا ماحول وہ بار بار اعتماد کھو رہا تھا اوپر سے روشنی اتنی مدھم تھی کہ ماحول کی پرسراریت بڑھتی جا رہی تھی میں سائمن فاسٹر ہوں ملیشیا میں ایک بین الاقوامی جریدے کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کوآڈینیٹر بھی ہوں نیلے کوٹ والے نے نرمی اور شائستگی سے اپنا تعارف کروایا میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی نیوز رپورٹس اور آرٹیکلس پڑھے ہیں میں نے ایڈم کو اس کی نرمی نے حوصلہ دیا گڈ اور یہ دونوں ملے جرنلسٹ ہیں ہم تینوں صحافیوں کی ایک بین الاقوامی تنظیم کا حصہ ہیں جو عالمی سطح پہ کام کرتی ہے جی آپ اس نے قدر اعتماد سے کہنا چاہا آپ او آئی جے کا حصہ ہیں order of international journalist good اب تم بتاؤ تمہارے پاس ہمارے آرڈر کے لیے کیا ہے سائمن مسکرا کے ہاتھ باہم پھنسائے ہوئے آگے کو ہوا باقی دونوں بھی اسے دیکھ رہے تھے ان کو ملوانے والی داتن تھی ایڈم کسی بہت باثر صحافی سے ملنا چاہتا تھا اور داتن نے اس کی خواہش پوری کر دی یہ دیکھیے ایڈم نے جلدی سے سامنے رکھی فائل کھولی اور چند کاغذات نکالے میری دوست نے شاید بتایا ہو کہ مجھے کلاڈن لی کی ہم تم سے سننا چاہتے ہیں ایڈم شروع سے بتاؤ ایڈم جھیم گیا مگر پھر کاغذات دکھاتے ہوئے کہنے لگا میں ایک چھوٹے اخبار میں کام کرنے والا صحافی ہوں بلکہ ایک ٹیبلوئڈ میں شرمندگی سے بولا میرے ہاتھ کلائڈن لی کی کچھ ای میلز لگی ہیں اور کیسے لگی ہیں ایڈم چپ ہو گیا ویل میں نے غیر قانونی طریقے سے جرنلزم کا پہلا اصول یہ ہے ایڈم کہ جب تم سے کوئی چوری کی ای میلز کا سورس پوچھے تو تم کہو گے کہ اس ادارے میں کسی وسل نے اپنا نام سیغہ راز میں رکھنے کی شرط پہ معلومات لیک کی ہیں بس سائمن سمجھاتے ہوئے بولا تو ایڈم نے سر ہلایا جی جی رائٹ پھر کاغذات اس کی طرف بڑھائے ای میلز بہت ساری ہیں میں نے ابھی تک بہت کم ای میلس پہ کام کیا ہے ان ای میلز میں کلائڈن لی کے بہت سے کلائنٹس کے نام ہیں ان ناموں کا ہم کیا کر سکتے ہیں دوسرے صحافی نے کندھے اچکاتے ہوئے مداخلت کی سائمن کی نسبت وہ دونوں تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے ان گروپ ای میلز میں سینکڑوں نام ہیں سر بین الاقوامی لیڈرز سیاست دانوں عرب شہزادوں اور کاروباری افراد کے میں ابھی تک صرف تیس نام کریک کر سکا ہوں ان میں سے دس نام اور ان سے متعلقہ ای میلز ان کاغذات میں ہیں سائمن اب باری باری ان کاغذات کو دیکھ رہا تھا ہر صفحہ پڑھنے کے بعد وہ دوسرے صحافی کی طرف بڑھا دیتا یہ بہت زبردست کام ہے ایڈم آخری صفحہ پڑھتے ہوئے وہ ستائش سے بولا تو ایڈم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس آنے لگا مگر سائمن یہ مشہور لوگوں کی آف شور کمپنیز ہیں اور ہانگ کانگ میں یہ قانونی چیز ہے اگر ہم دنیا کو ان کے نام بتا بھی دیتے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ہانگ کانگ کا کوئی قانون نہیں توڑا سوری سر لیکن آپ ان ناموں کو پڑھ رہے ہیں کیا ایڈم نے سنجیدگی سے بات کاٹی دس میں سے پانچ لوگ اپنے ملکوں کے سربراہ ہیں چار ارب شہزادے ہیں اور دسواں نام ہماری وزیر اعظم صوفیہ رحمان کا ہے بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ خود کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ ان کے عوام کیا کہیں گے ایڈم درست کہہ رہا ہے سائمن نے کاغذات فائل میں رکھتے ہوئے گہری سانس لی ان میں سے اکثر سیاستدان ہیں اور الیکشن لڑنے سے پہلے ہر سیاست دان کو اپنے عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے تاکہ پانچ سال بعد عوام خود دیکھ لیں کہ اس حکمران کی دولت میں مشکوک اضافہ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا صوفیہ رحمان نے اپنی اس آف شور کمپنی کو کبھی ظاہر نہیں کیا اس آف شور کمپنی کے تحت وہ یورپ میں تین ہوٹلز کی مالکن ہیں نہ وہ اس جائیداد کا ٹیکس دیتی ہیں نہ اس نے یہ اپنے اثاثہ جات میں ظاہر کی ہے ٹیکس نہ دینا اور اثاثوں کو ظاہر نہ کرنا بہت بڑے جرائم ہیں مگر ہو سکتا ہے ان لوگوں نے جائز آمدنی سے یہ جائیداد بنائی ہو اور صوفیہ رحمان کے علاوہ تمام سربراہان کی جائیداد تو ان کی بیوی یا بچوں کے نام ہے دوسرے صحافی کو اعتراض تھا ایڈم تیزی سے بولا میں نے ان سب کو ریسرچ کیا ہے ان کے بیوی بچوں کا تو کوئی دوسرا سورس آف انکم ہے ہی نہیں اور اگر یہ جائیداد بالفرض جائز طریقے سے ہی بنائی گئی ہے تو صحافی کا کام سوال کرنا ہے حکمران کا کام جواب دینا ہے کیا یہ حکمران اپنی جائیدادوں کو جھٹلا سکتے ہیں کیا یہ جائز ذریعہ آمدن دکھا سکتے ہیں بالکل اور اگر ہم دنیا کو یہ نام بتا دیں تو ان ممالک کے عوام اپنے سربراہان سے سوال پوچھیں گے یہ ایک انٹرنیشنل اسکینڈل ہوگا مگر سائمن نے فائل بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا اس کے احساب اس مگر پہ تن گئے مگر پریشانی سے پوچھا مگر مجھے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ای میلز واقعی اصلی ہیں اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا آپ کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا آپ کو صرف مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا آپ ان چند ای میلز کو پڑھ لیں ان کے ہیڈس پر رکھ لیں اور انہیں مذکورہ سیاست دانوں کے سامنے رکھ دیں اگر وہ ان لی میں اپنی سے ہونے سے انکار کرتے ہیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا خیر اگر یہ ای میلز اصلی ہیں تو کوئی صدر یا وزیر اعظم ان کا انکار نہیں کرے گا سائمن کے انداز پہ دوسرے صحافی نے ابروچ کائے وہ کیوں کیونکہ یہ جمہوری ممالک کے سربراہان ہیں ان کو معلوم ہے اگر ان سے پارلیمنٹ میں سوال ہوا اور انہوں نے جھوٹ بولا تو وہ پکڑا جائے گا جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے اس لیے ایڈم میں پہلے ان کاغذات کی تصدیق کروا لوں پھر ہم ان کو لیک کرنے کی حکمت عملی بنائیں گے سائمن کھڑا ہوا تو باقی سب بھی کھڑے ہو گئے پھر اس نے خوش دلی سے ایڈم کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ہم ضرور ان لوگوں کو ان کے عوام کے سامنے ایکسپوز کریں گے تھینک یو سائمن اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا لیکن آپ ان کی تصدیق کیسے کریں گے سائمن سادگی سے مسکرایا میرے اپنے بہت سورسز ہیں اس نے ایک آنکھ دبائی ایڈم کو باقی دونوں خوش مزاج صحافیوں کی نسبت وہ گورا صحافی بہت اچھا لگا تھا پھر ایڈم اپنا فون اٹھا کے جانے لگا تو سائمن نے پکارا اگر ہم ان کو لیک کریں تو ان ڈاکیومینٹس کا کیا نام رکھنا چاہیے یو you نو know, ہر لیکس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے ایڈم بن محمد جاتے جاتے پلٹا اور مسکرا کے سائمن کو دیکھا the Hong Kong papers Simon نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا ایڈم کا چہرہ وہاں سے نکلتے وقت جوش و جذبے سے تمتما رہا تھا اسے اب جلد از جلد باقی نام ان ای میل سے نکالنے تھے دوپہر میں بارش شروع ہوئی تو چند منٹ میں سارا کیل پانی میں نہا گیا موسم شدید حبس کے بعد خوشگوار ہو گیا تھا تنگو کامل کے ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں کے شیشے ابھی تک گیلے تھے اور ان سے نکھرا نکھرا سلان دکھائی دے رہا تھا اندر تنگو کامل اپنی بیگم شیلا کامل کے ساتھ بڑے صوفے پہ بیٹھے تھے دونوں پرسکون اور سنجیدہ نظر آ رہے تھے میز پہ چائے کی اشیاء رکھی تھی جن کو سامنے براجمان پروسیکیوٹر احمد نظام نے چھوا تک نہیں تھا وہ رسمی باتوں کے بعد فوراً ہی مدعے پہ آ گئے تنگو کامل صاحب میں یہاں چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک فولڈر نکال کے میز پہ رکھا تنگو کامل نے دیکھا کھچڑی بالوں والا ادھیڑ عمر پروسیکیوٹر گہری آنکھوں سے ان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا وہ ان کو یوں نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا جیسے فولڈر دیکھتے ہی تنگو کامل کے پہلے تاثرات سے سچ اور جھوٹ کا پتہ چلا لے گا کامل صاحب نے جھک کے فولڈر اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اسے کھولا شیلا نے بھی ان کے کندھے کے قریب ہو کے جھانکا اندر سنہرے بالوں والی لڑکی کی چند تصاویر لگی تھی کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں کہیں دیکھا ہے کبھی ملاقات ہوئی ہے ملاقات کامل صاحب نے فولڈر بے توجہ سے بند کیا اور میز پہ ڈالا یہ تو ہماری ملازمہ تھی ایک سوپ پارلر میں سوپ بناتی تھی اور وہیں سے ہم نے اس کو ہائر کیا تھا احمد نظام کے کندھے ڈھل کے انہوں نے تھکان بری سانس خارج کی یہ سب تو بہت آسان تھا کوئی بھی تالیہ کو پہچاننے سے انکار نہیں کر رہا تھا اور اس کا نام کیا تھا تالیہ مراد شیلا بھی اسی سادگی سے بولی کیوں کچھ ہوا ہے کیا نہیں بس روٹین کی کاروائی تھی پھر چند مزید سوالات پوچھ کے ووٹ کھڑے ہوئے اور فولڈر اٹھا لے اب مزید کسی شک کی گنجائش نہ تھی باہر انویسٹیگیٹر کار کے ساتھ کھڑا بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا احمد نظام کو آتے دیکھ کے سیدھا ہوا کیا کہا انہوں نے بے چینی سے پوچھا فوراً مان گئے کہ وہ ان کی نوکرانی تھی وہ جوش سے بتانے لگے انویسٹیگیٹر پہلے حیران ہوا پھر اس کے چہرے پہ خوشی کی رمک دوڑی گڈ یعنی تالیہ مراد بھیز بدل بدل کے مختلف نوکریاں کرتی رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سنو نوجوان انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے کہا اب اس لڑکی سے آمنے سامنے ملاقات کا وقت آ گیا ہے اس کے بارے میں تمام دستاویزات کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے اور اس کے بعد میں اس سے ملنے جاؤں گا بالکل سر وہ مسکرایا اور سر کو خم دیا کیس دلچسپ ہوتا جا رہا تھا دوپہر کی بارش نے رات تک ٹھنڈ مچائے رکھی پھر حسب معمول حبس بڑھنے لگا وہی گرمی وہی پسینہ کیل میں بارش بار بار ہوتی تھی اور بار بار ماحول ویسا ہی ہو جاتا تھا حالم کی بنگلے کے اوپن کچن میں اس رات خاموشی سے کھانا کھایا جا رہا تھا بتیاں بجا کے داتے نے میز پہ رکھا کینڈل برا جلا رکھا تھا اور اب وہ چاول کھاتے ہوئے موم بتیوں کے پھٹ پھڑاتے شولوں کی زرد روشنی میں تالیا کو دیکھ رہی تھی سنہری بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے وہ ٹراؤزر پہ نائٹ شرٹ پہنے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی جھکی پلکوں پہ بے نام سی اداسی تھی جو داتن پدوکا کو بے چین کر رہی نیم اندھیر خاموش لاؤنچ کم کچن اور وسط میں جلتی تین کے گیٹ بیٹھے دو خاموش نفوس باہر پھیلا حبس اور اندر چھائی اداسی نے ماحول کا گٹھن بڑھا دیا تھا آج دن کیسا گزرا داتن کھنکاری مصروف الیکشن سر پہ ہے نا جھکا چہرہ نہیں اٹھایا تمہارا لیڈر جیت گیا تو تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اور وزارت عظمہ کے الیکشن کی تیاری کریں گے اور اگر ہار گیا تو تالیا کا چمچ والا ہاتھ رکا آنکھیں اٹھا کے داتن کو دیکھا اگر وہ ہار گئے تو بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے ہار کو قبول کریں گے اور مثبت انداز میں دوبارہ سے کوشش کریں گے میں دونوں قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں دوبارہ سے چہرہ جھکا لیا اور سوپ کو چمچ میں بھرنے لگی پریشان ہو کسی بات پہ اسرا نے میرے خلاف تفتیش کھلوا دی ہے اس نے مختصر الفاظ میں سارا واقعہ سنا ڈالا تو داتن تیزی سے سیدھی ہوئی میں تمہیں کہتی تھی تالیہ مشہور آدمی کی باڈی وومن بننا تمہیں لوگوں کی نظروں میں لے آئے گا اف اب کیا ہوگا وہ پریشان ہو گئی تھی کچھ نہیں ہوگا میں نے حال ہی میں جتنی جگہوں پہ کام کیا ہے سب سے بات کر لی ہے اوہ شکر داتن کو حوصلہ ہوا کیا کہا ان لوگوں نے سب نے کہا کہ وہ میرا کسی کو نہیں بتائیں گے اور ہر ثبوت مٹا دیں گے ابھی تک ان میں سے کسی کو علم نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان کے ہاتھ سے کچھ چرایا تھا وہ چہرہ جھکائے آہستہ آہستہ سوپ میں چمچ ہلا رہی تھی تو کیا وہ واقعی نہیں بتائیں گے ہوں ہوں میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تفتیش کاروں کو سچ سچ بتا دیں کہ میں ان کے پاس کام کر چکی ہوں سوپ پارلر اور تنگو کامل کے گھر سے تو ایک پروسیکیوٹر صاحب پھر بھی آئے ہیں داتن کا منہ کھل گیا ہے تم نے ایسا کیوں کیا ہیئر بینڈ والی لڑکی نے چہرہ اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا کیونکہ میں اس کھیل کو سچ کے ساتھ جیتنا چاہتی ہوں اگر وہ جھوٹ بولتے تو بھی آس پاس کے اسٹریٹ کیمراز کی مدد سے میرے ان کے ہاں آنے جانے کے ثبوت مل ہی جاتے لیکن سچ بول کے انہوں نے تفتیش کاروں کی شکوک کو پکا کر دیا ہے جانتی ہو اب وہ پروسیکیوٹر کیا کرے گا کیا دات انسان روک کے اسے دیکھ رہی تھی اب وہ مجھ سے ملنا چاہے گا اور میں اس کے لیے تیار ہوں وہ مخصوص انداز میں مسکرائی اور تم بے فکر رہو تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے وہ ایک دفعہ پھر سے سر جھکا کے سوپ پینے لگی سنہری بال دائیں بائیں ٹی شرٹ کے کندھوں پہ گر رہے تھے اور اس کا چمچ پیالے میں چل رہا تھا داتن بس اسے دیکھی گئی موم بتیوں کی روشنی میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا اور زندگی کا پلان ہے تمہارے پاس تالیہ کوئی لیکچر نہ دینا داتن وہ بور سی ہوئی میں سارے دن کی تھکی ہاری اب گھر آئی ہوں اور میں بالکل نہیں سننا چاہتی کہ وان فاتح کے ساتھ رہنے کے مزید کتنے نقصانات ہیں وان فاتح کے علاوہ تو کوئی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتا تالیہ کوئی تمہیں نہیں چاہ سکتا تالیہ نے خفا نظریں اٹھا کے اسے دیکھا میں جانتی ہوں اس کی چاہت وغیرہ کے بارے میں مگر میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں وہ میری ٹائپ کا نہیں ہے اب وہ جتنا میرا آگے پیچھے پھرے مجھے وہ نہیں پسند تبصرہ بے رحمانہ تھا داتن کا دل دکھا ناراضی سے اسے دکھا ایسے نہیں کہتے تالیا وہ بیچارہ تم سے محبت کرتا ہے تم ایک دفعہ اس کے بارے میں سوچ کے تو دیکھو اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کی بہن کافی ہے تالیہ نے ناک سکوڑ کے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی صورتحال سمجھنے میں سے چند لمحے لگے کون اشر ظاہر ہے اشر وہ برے موڈ سے کھاتے ہوئے کہہ رہی تھی داتن بس اپنی اس نوجوان دوست کو دیکھ کے رہ گئی میرے قدیم علاقہ جانے سے پہلے تم کہا کرتی تھی کہ اشر مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے اور اب تو خیر اسرا محمود کے جرم کا پردہ فاش کرنے کا وقت آ گیا ہے داتن کی بھوک مر گئی تھی اس نے اسپارٹ چہرے کے ساتھ پلیٹ پرے کی اور آہستہ سے بولی اسرا کے اتنے پرانے جرم کا سوراخ تم کیسے لگاؤ گی اوہ میں بھول گئی تم کیل کی بہترین انویسٹیگیٹر ہو جس کو لوگوں کے راز کھوجنے آتے ہیں پھر آہستہ سے بولی مگر دل نہیں غلط میں انویسٹیگیٹر کبھی تھی ہی نہیں میں تو صرف اسکیمر تھی اور کسی اچھے اسکیم کی خوبصورتی کے بات میں ہوتی ہے داتن وہ ابھی تک چہرہ جھکائے سوپ کے چمچ پی رہی تھی ٹارگٹ کو لگنا چاہیے کہ یہ اس کا اپنا آئیڈیا ہے داتے نے رٹا رٹایا جواب دیا اس کا دل اسرا اور فاتح کے ذکر سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا اسی طرح میں نے کوئی تفتیش نہیں کرنی اسرا محمود ہمیں خود بتائے گی کہ اس نے آریانہ کو کیسے مروایا تھا اس نے ایک باپ سے اس کی بیٹی چھینی تھی اس کو سزا ملنی چاہیے چمچ لبوں تک لائی اور پھر بے دلی سے واپس انٹیل دیا داتے نے اب کی بار اسے غور سے دیکھا تم آج جتنی اداس کیوں ہو تالیا نے پیالہ پرے کھسکایا اور ٹشو نکال کے ہاتھ پونچھنے لگی کوئی جواب نہیں دیا تالیہ مجھے اپنے باپا کا خیال آ رہا ہے ریانا صابری کا حل اب تک کڑوا ہو گیا اور غصہ ایسا چڑھا کہ حد نہیں پہلے فاتح کا خاندان اور اب مراد راجا اف وہ وہ ملاقہ کی سٹوری کا ولن جس نے تمہاری زندگی عذاب بنائی ہوئی تھی تمہیں اس کا خیال آ رہا ہے اور یہاں اتنے لوگ ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا تالیا مراد نے ہاتھ پونچھتے ہوئے سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا تالیا بنتے مراد سے مراد راجا جتنی محبت کوئی نہیں کر سکتا خود تالیا بھی نہیں پھر پھونک مار کے موم بتیاں بجھا دی اور کرسی دھکیل کے اٹھ کھڑی ہوئی داتے نے فکر مندی سے اسے دیکھا نیم اندھیر کمرے میں اب صرف کھڑکیوں سے باہر کی روشنی آ رہی تھی کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا آج کل آفس میں الصبح ہی کام شروع ہو جاتا تھا advertising social media campaign documentaries بنانا اور شہر کے مختلف علاقوں میں سیمینارز منعقد کر کے وہاں وان فاتح کی تقریر کا بندوبست کرنا یہ کام صبح سے شروع ہو کے رات دیر تک چلتے رہتے تھے چونکہ یہ پارٹی الیکشن تھا اس لیے پورے ملک میں پھیلے اپنے ڈھائی لاکھ ووٹرز کو ان کے سیمینارز اور انٹرویوز کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کے ذریعے متوجہ کرنا مقصود تھا دونوں امیدواروں کے سٹاف ڈھائی لاکھ لوگوں کو ان کے رجسٹرڈ سیل نمبرز پہ اپنا ووٹ لازمی ڈالنے کی طرف مائل کرنے والے پیغامات بھیج رہے تھے غرض سارا دن سب اپنے کمپیوٹرز اور موبائلز میں دیے بیٹھے رہتے یا وان فاتح کے ساتھ کاغذوں میں گھرے سیمینارز کی تقریریں اور دوسرے امور سنبھالتے رہتے تھے چند ورکرز انالسٹ کے طور پر کام کر رہے تھے اور روز شام کو وہ اداد و شمار کا جائزہ لے کر اپنی کمزوریوں اور مخالف کی خوبیوں کی نشاندہی کرتے تھے ایسی ہی ایک رپورٹ کے کاغذ ہاتھ میں لیے تالیہ کانفرنس روم کی گول میز کے گرد بیٹھی تھی اور اہم نکات پڑھ کے سنا رہی تھی کانفرنس روم کی حالت عام دنوں کے برعکس کافی ابتر تھی میز پہ جگہ جگہ کاغذوں اور فائلز کے ڈھیر لگے تھے تین چار لیپ ٹاپ کھلے پڑے تھے ایک کونے میں چھوٹی میز رکھ کے تین سٹافرز بیٹھے ایک ہی کمپیوٹر پہ لگے بحث کر رہے تھے شیشے کی دیوار پہ جا بجا کاغذات تھے جن پہ کیمپین اسٹریٹجی کے اہم نکات لکھے تھے بڑی گول میز کے گرد اد درجن لوگ بیٹھے تھے جن میں اشر اور تالیا کے سوا باقی آپس میں لگے کام کر رہے تھے وہ دونوں فاتح کی طرف متوجہ تھے جو میز کے کنارے پہ بیٹھا تھا آج اس نے ٹائی نہیں پہنی تھی اور شرٹ کے آستین موڑے ہوئے تھے ماتھے پہ بال بکھیرے اینک لگائے وہ اس رپورٹ کو خود پڑھتا گہری سوچ میں گم لگتا پھر وہ میز کے کنارے سے اٹھا اور ان دونوں کی طرف رخ موڑا حاکمی کے سٹنٹ اچھے جا رہے ہیں اور تین دن بعد الیکشن ہے لوگ اب اس کو ووٹ دیں گے جو انہیں ان تین دنوں میں متاثر کر سکے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تالیا دبے دبے جوش سے بولی تو ان دونوں نے اس سے دیکھا دوسرے لوگوں کے برعکس وہ کیمپین کی نیلی شرٹ نہیں پہنتی تھی آج بھی لمبے سفید فراک اور گردن میں پھول دار رنگ برنگے اسکارف کی گرا باندھے بالوں کا جوڑا بنائے بیٹھی وہاں سب میں ممتاز نظر آ رہی تھی ہمیں حاکم صاحب اور آپ کے درمیان ایک گرینڈ ڈیبیٹ رکھنی چاہیے جیسے ترقی یافتہ جمہوری ممالک کا کلچر ہے دونوں امیدوار اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں پہلے ایک بولتا ہے پھر دوسرا دونوں باری باری اپنا موقف پیش کرتے ہیں پھر صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہیں میڈیا سب کو لائیو دکھاتا ہے اس ڈیبیٹ میں دونوں امیدوار اپنے تئی لوگوں کے مسائل کا حل بتاتے ہیں اور اپنی ترجیحات بھی یوں عوام خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سا امیدوار زیادہ بہتر ہے تالیہ نے تائیدی نظروں سے دونوں کو دیکھا جہاں اشر کو اس خیال نے پرجوش کیا وہیں وان فاتح نے نفی میں سر ہلایا حاکمی میرے ساتھ ایک سٹیج پہ ایک فریم میں کبھی نہیں کھڑا ہوگا اس کا اشارہ کیمرے کے فریم کی طرف تھا بالکل ہوگا آبنگ اشر کا لہجہ حتمی تھا یہ اس کے لیے بھی ایک بھرپور پروموشن سٹنٹ ہوگا میں ابھی اس کے کیمپین مینیجر سے بات کرتا ہوں وہ فون نکالتے ہوئے اٹھا اور ایک ستائشی نظر تالیہ پہ ڈالی بہت اچھا آئیڈیا ہے چیتالیہ تالیہ نے جبرن مسکرا کے بس سر کو خم دیا وہ دونوں اب رسمی گفتگو کی حد تک بات کرنے لگے تھے اشر باہر نکلا تو فاتح کرسی پہ بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جماتے ہوئے افسوس سے سر ہلایا وہ کبھی راضی نہیں ہوگا اثر کو منانے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں وہ پرسکون تھی کانفرنس روم میں ان کے علاوہ بیٹھے ورکرز کی دونوں ٹولیاں زور و شور سے بحث میں لگی تھی اتنا شور تھا کہ اگلی بات کہنے کے لیے فاتح کو آگے جھکنا پڑا وہ دونوں اب گول میز کے ساتھ کرسیوں کا رخ آمنے سامنے کیے بیٹھے تھے اشر اچھا آدمی ہے غور سے تالیا کے چہرے کو بھی دیکھا وہ مسکرائی اور آگے کو جھک کے آہستہ سے بولی وہ صرف پیسے بنانے میں اچھا ہے اور وہ اس وقت یہاں اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے اور مجھے کیمپین کے لیے اسے پیسے لینے پڑے تھے جیسے ابو الخیر سے لیے تھے آپ کی نیلامی بولتے بولتے وہ ایک دم رکی جیسے کیا شور کے باعث فاتح نے بھی چہرہ آگے کو جھکا کے پوچھا وہ گڑبڑ آ گئی میں کہہ رہی تھی کہ حاکمی مان جائے تو ہم ڈبیٹ کی تیاری کرتے ہیں وہ کبھی نہیں مانے گا تالیہ نے ابرو بھینجے آپ کو کیسے معلوم وان فاتح مسکرایا اور ایک کوہنی میز پہ رکھے مزید آگے جھکا تاشا میں چیئرمین بننے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنی ہر پارٹی کے بندے کو جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں چیزیں کس طرح کی جاتی ہیں کارکن سمجھتے ہیں پہلے تالیا اور پھر باہر گئے اشر کی طرف مبم سے اشارہ کیا کہ وہ ہر چیز سمجھتے ہیں مگر کارکن کارکن ہوتا ہے اور لیڈر لیڈر ہوتا ہے ٹاپ پہ بیٹھے انسان کو ناپسندیدہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے لیے باپ کی طرح ہوتا ہے اور بعض دفعہ ہمارے گریٹر گڈ کے لیے ہمارے باپ دادا بھی ناپسندیدہ انتخابات کا چناؤ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اوپر بیٹھے انسان کو نیچے کھڑا ہر انسان صاف نظر آ رہا ہوتا ہے حاکمی پبلک میں جتنے اسٹنٹ کر لے میں اس کو جانتا ہوں وہ کبھی میرے ساتھ اسٹیج پہ کھڑا نہیں ہوگا دروازہ کھلا تو وہ چونکی اشر اندر آ رہا تھا چہرے پہ مایوسی تھی میں نے بہت اصرار کیا ان کا کیمپین مینیجر بھی راضی ہو گیا تھا مگر جب اس نے حاکمی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تالیا نے بے اختیار فاتح کو دیکھا وہ اب ٹیک لگا کے بیٹھا انگلی کال تلے رکھے مسکرا رہا تھا چہرے پہ ٹول ڈیو والے تاثرات تھے تالیہ نے خفکی سے بھویں بھینچی آخر کیوں یہ ان کے اپنے لیے بھی اتنا بڑا پبلسٹی اسٹنٹ بن سکتا تھا ساری رات سوچنے کے بعد آیا آئیڈیا یوں رد ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا کیونکہ وہ مجھ سے قد میں پانچ انچ چھوٹا ہے وہ ایک فریم میں میرے ساتھ کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا چاہے گا کیونکہ اسے بچپن سے اپنے قد کا احساس کمتری ہے آپ انہیں بچپن سے جانتے ہیں کیا وہ خفا تھی میں اسے جتنا جانتا ہوں وہ کافی ہے اس نے مسکرا کے ابرو اٹھایا تو وہ برا منہ بنا کے چپ ہو گئی اشر خاموشی سے باری باری ان دونوں کے تاثرات دیکھ رہا تھا مگر تمہارا آئیڈیا اچھا تھا تاشا فاتح نے سرہاتے ہوئے میز پہ رکھا اخبار اٹھایا مجھے ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے تاکہ عوام دیکھ سکے کہ بہتر لیڈر کون ہے لیکن یہ حاکمی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اخبار کا صفحہ کھول کے اس پہ چھپی بڑی سی تصویر تالیا کے سامنے کی عوام کو مجھے اس عورت کے سامنے بولتے دیکھنا چاہیے جس کے ساتھ باریسن نیشنل کے چیئرمین کا مقابلہ اگلے سال الیکشن میں ہوگا تالیہ کی نظریں اخبار کے صفحے پہ وہاں صوفیہ رحمان کی بڑی سی تصویر چھپی تھی اس کے ابرو بھی یقینی سے اٹھے صوفیہ رحمان کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ان مسئلوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہی میں نے ایک کیمپین مینیجر ہائر کی ہے تالیہ کی طرف اشارہ کیا اور اخبار میں اس پہ ڈال کے اٹھا مجھے صوفیہ رحمان کے ساتھ ڈبیٹ کرنی ہے اگر یہ ڈبیٹ اچھی چلی گئی تو ہم الیکشن جیت جائیں گے تمہیں جو بھی کرنا پڑے کرو مگر مجھے یہ ڈبیٹ چاہیے بہت سکم سنا کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ ہکا بکا بیٹھی تھی تھوڑی دیر بعد اشر کھنکارا تو وہ گمسم سی اس کو دیکھنے لگی اب ہم کیا کریں تالیہ وہ فکر مند لگ رہا تھا وہ ایک دفعہ پھر سے ہم ہو گئے تھے کچھ تو کرنا پڑے گا اگر یہ ڈبیٹ نہ ہوئی اور ہم الیکشن کسی اور وجہ سے ہار بھی گئے تو سارا ملبہ کیمپین مینیجر پہ گرے گا اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اخبار اٹھا لی آبنگ عجیب باتیں کرتے ہیں وہ ملکی وزیر اعظم ہے وہ کبھی نہیں مانے گی وہ لیڈر ہے اور ہم کارکن ہمارا کام ہے ان کی بات ماننا اور صوفیہ کو منانا وہ فکر مندی سے اخبار کے صفحے پہ نظریں دوڑا رہی تھی ایک امیر اور طاقتور عورت کو کیسے منایا جا سکتا ہے تالیہ نے نظریں اٹھا کے سنجیدگی سے اسے دیکھا اسے کون کر کے اشر نے ادھر ادھر دیکھا دوسرے لوگ ہنوز اپنے کاموں میں لگے تھے شور اسی طرح پھیلا تھا اس نے پہیوں والی کرسی آگے کی اور تالیا کی طرف جھکا اور ہم اس کو کون کیسے کریں گے وہ اجنبے سے بولا اس کی کمزوری ڈھونڈ کے ہوں ہوں اسے بلیک میلنگ کہتے ہیں کون گیم الگ چیز ہوتی ہے اس میں ہمیں ٹارگٹ کے ساتھ کانفیڈنس گیم کھیلنی ہوتی ہے ہمارا ٹارگٹ کس چیز پہ سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے کس پہلو سے اسے نقصان کی فکر نہیں ہوتی ہم اس طرف سے اس کو کوئی ایسی آفر دے سکتے ہیں جس کو وہ ٹھکرا نہ سکے مجھے سوچنے دیں وہ الجھی الجھی سی صفات پلٹتی کہہ رہی تھی فاتح نے ایک دم ہر چیز مشکل بنا دی تھی اگر وہ یہ کام نہ کر سکی تو اس کی ساری محنت ساری ریاضت رائے گاہ چلی جائے گی آرٹ گیلری کا مرمری فرش اس دوپہر ٹھنڈا پڑا تھا دور تک پھیلی دیواروں پہ جا بجا پینٹنگ آویزہ تھیں اور لوگ ٹہلتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہے تھے بڑے سے ہال میں مقدس سی خاموشی چھائی تھی ایک آدم پینٹنگ کے سامنے اسرا محمود کھڑی گردن اٹھائے غور سے اسے دیکھ رہی تھی جب اسے قریب آتے قدم محسوس ہوئے وہ مڑی نہیں بس پینٹنگ پہ نگاہیں مرکوز کیے بولی میرے لائق کوئی خدمت چیتالیہ لہجہ تنزیہ اور خشک جواب نہ آیا تو وہ پلٹی سفید لمبے فراک اور پھولدار مفلر والی تالیا قریب پہنچ چکی تھی اور اس کا سانس پھولا ہوا تھا گویا بھاگ بھاگ کے آئی ہو فون پہ بتانے والی بات نہیں تھی اور وقت کم ہے ہمیں آپ کی مدد چاہیے وہ چھوٹتے ہی کہنے لگی اسرا کھلے دل سے مسکرا دی اپنے شوہر کو وزیر اعظم بنانے کے لیے میں سب کرنے کو تیار ہوں اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سر پہ اسٹول اوڑے وہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی کسی ملکہ کی مانند لگتی تھی شہزادی تاشا کو آریانہ یاد آئی ظالم ملکہ نے اسے کیوں مروایا کیا وجہ تھی آخر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا کہتے کہتے تالیا نے اس کے کندھے کے پیچھے دیوار پہ آویزاں پینٹنگ کو دیکھا پھر آنکھوں کی پتلیاں سکوڑی کیا آپ اس کو خریدنے جا رہی ہیں اب اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو کام بھی کرنا ہوگا اس لیے یہاں آج آئی ہوں تاکہ کچھ شہ پارے خرید سکوں میری گیلری ابھی تک بند ہے اس کو دوبارہ سے چالو کرنا ہے کیمپین مینیجر کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے تو ان تنزیہ ہو گئی آپ کے فیصلے سے یاد آیا تالیا نے ماتھے کو چھوا آریانہ والا معاملہ بات ادھوری چھوڑی تو اسرا نے تھوک نکلا کون سا معاملہ تالیہ نے دائیں بائیں دیکھا پھر اس کے قریب ہوئی اگلے سال چونکہ ہم نے صوفیہ رحمان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے اس لیے میں نے سوچا ابھی سے اس کے آریانہ کے قتل میں ملوث ہونے کے ثبوت ڈھونڈنے چاہیے وہ رازداری سے بتا رہی تھی اور اسرا کے احساب تن رہے تھے ویری گڈ کچھ ملا ایک دوست ہے انٹیلیجنس ایجنسی میں اس کی ڈیوٹی لگائی تھی اور گیس کریں اس نے کیا بتایا اسرا کے سینے پہ لپٹے بازوں نے ایک دوسرے کو سختی سے بھینچ لیا بہت ضبط سے وہ چہرے پہ تعجب سجا کے پوچھنے لگی کیا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے رازداری سے بولی صوفیہ رحمان نے آریانہ کو نہیں مروایا اسرا کے ماتھے پہ بل پڑے چہرہ گلابی پڑنے لگا ناممکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے وہ برہم ہوئی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرے دوست نے بہت وسوخ سے بتایا ہے کہ آریانہ زندہ ہے اسرا کے بازو ڈھیلے سے ہو کے پہلو میں جا گرے لب شوق سے کھل گئے کیا وہ ششد رہ گئی تھی مگر فاتح نے خود اس کو دفنایا تھا وہ تیزی سے بولی وان فاتح نے جو لاش دیکھی تھی وہ مسخ شدہ تھی بچی کا چہرہ واضح نہ تھا میرے دوست کا کہنا ہے کہ اغوا کاروں کو آریانہ کے پیچھے بھیجنے کے بارے میں پہلے سے کسی تیسرے فریق کو معلوم ہو گیا تھا ان اغوا کاروں کا کھائی میں گر کے مر جانا اور آریانہ کی مسخ شدہ لاش ملنا اتفاق نہیں تھا ایک ایجنسی کی خفیہ تفتیشی رپورٹ میں یہ معلوم ہوا تھا کہ کوئی تیسرا فریق اغوا کاروں کو مار کے بچے کو وہاں سے لے گیا تھا اور وہ لاش آریانہ کی نہیں تھی آریانہ اب بھی زندہ ہے اور اس کے اغواکاروں کو کس نے بھیجا تھا یہ سب اس رپورٹ میں لکھا تھا مگر صوفیہ رحمان نے رپورٹ ریڈیکٹ کر کے دبا دی تھی وہ اس کو اگلے الیکشن کے وقت وان فاتح کے خلاف استعمال کرنا چاہے گی اسرا کی رنگت زرد پڑنے لگی اس کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آنے لگا وہ اگلے الیکشن میں بتائے گی کہ وان فاتح کی بیوی کاتلا ہے یا اللہ آپ ماں ہیں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں فاتح صاحب کو بھی مت بتائیے گا اگر یہ بات غلط نکلی تو ان کا دل بری طرح ٹوٹے گا وہ بہت ہمدردی سے بتا رہی تھی ہاں ٹھیک ہے اس نے جھرجھری لی وہ رپورٹ وہ کس کے پاس ہے وہ ریڈکٹڈ ہے اور ایسی رپورٹس کو نکلوانے کے لیے ہائی انٹیلیجنس کلیئرنس ہونی چاہیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ نکل آئے خیر ابھی میں کسی اور کام کے لیے آئی تھی اسرا کا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا بد وقت اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا تم نے مجھے کنفیوزڈ کر دیا ہے پتہ نہیں ہماری بیٹی کہاں ہوگی خیر کام بتاؤ اسرا محمود کچھ دیر پہلے والی گردن کڑا کے کھڑی عورت نہیں لگ رہی تھی اس کے کندھے ڈھلک چکے تھے اور وہ اندر تک ہل گئی تھی آپ کے پاس ایک چینی ملکہ کی اینٹیک ہیئر پن تھی ہے نا ہاں وہ میری پرائیویٹ کلیکشن میں ہے کیوں اس نے الجھ کے تالیا کو دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد کار میں بیٹھتے ہوئے تالیا فون پہ کہہ رہی تھی جانتی ہو میری سپر پاور کیا ہے داتن کہانیاں گھڑنا میں نے ابھی ایک کہانی اس طرح کو سنائی ہے جس کے بعد وہ اس خوف میں چلی جائے گی کہ کوئی اس کا راز جانتا ہے اور آریانہ کا بھوت کسی تلوار کی طرح اس کے سر پہ لٹک رہا ہے جانتی ہو اس کے بعد وہ کیا کرے گی وہ اپنا جرم کور اپ کرنے کی کوشش کرے گی وہ اپنے قدموں کے نشانات کو مٹانے کے لیے واپس اسی رستے پہ جائے گی جس کے ذریعے اس نے یہ جرم کروایا تھا داتن سمجھ گئی تھی اور اس طرح ہم اس کو پکڑیں گے میں نے کہا تھا نا ہم انویسٹیگیٹرز نہیں ہیں داتن ہم اسکیمرز ہیں مسکرا کے فون رکھا اور کار سٹارٹ کرنے لگی وہ بیک وقت دو ملکاؤں کے ساتھ کون گیم کھیل رہی تھی اور کھیل دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہوتا جا رہا تھا فون رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی نامعلوم نمبر ہونے کے باوجود اس نے کال اٹھا لی دوسری طرف سے مدعا سن کے وہ مسکرائی شور پروسیکیوٹر صاحب مجھ سے ملنے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں آپ مگر پلیز مجھے تھوڑا وقت دیں پرسوں الیکشن ہے تو کیا ہم اس کے بعد کی ملاقات رکھیں شیور تھینکس اگلے ہفتے آپ کسی بھی دن آ جائیں ویسے آپ کون ہیں او اچھا ان کے انویسٹیگیٹر ویسے انہوں نے کیوں ملنا ہے مجھ سے چلیں ٹھیک ہے میں ملاقات میں ان سے خود معلوم کر لوں گی اوکے بائے فون رکھا اور مسکرا کے کار کا رخ دوسری طرف موڑ دیا پروسیکیوٹر سے ملنے کے لیے اسے صرف ایک ہتھیار چاہیے تھا کچھ دیر بعد وہ ایک بک شاپ میں کھڑی سیلز مین سے کہہ رہی تھی مجھے بنگا رایا ملائیو خریدنی ہے وہ ایک نو تعمیر شدہ میوزیم تھا جس کی عمارت کے مرکزی دروازے پہ کٹا ہوا ربن اور پھولوں کی پتیاں گری تھیں تھوڑی دیر پہلے اس کا افتتاح کیا گیا تھا اور اب معزز مہمان آنے گرامی اندر ہال میں بچھی کرسیوں پہ بیٹھے تھے ہال کی چھت بیسوں فٹ اونچی تھی اور جھل ملاتے فانوسوں سے سجی تھی ایک طرف دور دور تک نئے نکوش شو کیسز میں مقید چھ پارے دکھائی دے رہے تھے دوسری طرف مہمانوں کی کرسیوں کی بیس پچیس کتارے بچھی تھی سامنے اسٹیج تھا جہاں ڈائس کے پیچھے صوفیہ رحمان کھڑی مسکراتے ہوئے تقریری انداز میں کہہ رہی تھی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج مسز عزت نے اپنے میوزیم کا افتتاح میرے ہاتھوں سے کروایا صوفیہ نے اسٹیج پہ کرسی پہ بیٹھی بوائے کٹ بالوں اور منی اسکرٹ میں ملبوس اسمارٹ سی خاتون کی طرف اشارہ کیا جس نے مسکرا کے سر کو تعظیمی خم دیا اس کے چھوٹے بالوں میں سجی ہیروں سے مزین ہیئر پن دور سے چمک رہی عزت میرے والد کی پرانی کارکن بھی بھی رہی ہیں اور فین صوفیہ کا مسکراتا چہرہ دمک رہا تھا سر پہ سفید سکارف پہنے وہ جامنی رنگ کے باجو رنگ میں ملبوس تھی اور اس کی انگلیوں میں انگوٹھیاں جگر جگر چمک رہی تھی مجھے خوشی ہے کہ عزت نے اپنے میوزیم کے سب سے نمایاں مقام پہ میرے والد اور اپنی اس تصویر کو جگہ دی ہے جو غالباً بیس سال پہلے اتاری گئی تھی بیس سال گردن موڑ کے چھوٹے بالوں اور ایتھلیٹک جسامت والی عزت اٹھارہ سال اس نے تصدیق کی تو صوفیہ رحمان سامعین کی طرف مڑی اور مسکرا کے تصدیق کی اٹھارہ برس پہلے باپا کو جب تین ایجر عزت کالج فنکشن میں ملی تھی تب یہ تصویر اتاری گئی تھی وہ تصویر قدامت پورٹریٹ کی صورت سٹیج کی پشت پہ رکھی گئی تھی یہاں سے تمام مہمان گرامی اس کو بخوبی دیکھ سکتے تھے ایک نوجوان لڑکی ایک سیاستدان سے اسکول کے اسٹیج پہ انعام وصول کر رہی تھی آرٹ کے موضوع پہ اتنی لمبی تقریر سن کے آپ تھک گئے ہوں گے اس لیے اب میں اپنا بھاشن بند کرتی ہوں اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو پلیز پوچھیے وہ بہت شگفتگی سے کہہ رہی تھی مسکراتی آنکھیں سامنے دور دور تک بیٹھے مہمانوں پہ جمی تھی چند لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے نیچے مائک لیے کھڑا ورکر مہمانوں کی کتار کے اندر جانے لگا تاکہ سوال پوچھنے والے کو مائک تھما سکے البتہ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اسٹیج پہ بیٹھی اپنی مالکن پہ ڈالا عزت نامی اس آرٹ کلیکٹر نے پلکوں کو جھپک کے اسے اشارہ کیا تو وہ درمیانی رستے پہ چلتا پچھلی نشستوں تک آیا اور ایک شخص کو مائک تھمایا وہ سیاہ پینٹ پہ گرے ڈریس شرٹ پہنے آستین کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھا بال ماتھے پہ سامنے کو گر رہے تھے اور آنکھیں مسکرا رہی تھی مائک تھام کے وہ کرسی سے اٹھا دراز قد صاف رنگت کا وجی صورت مرد اسٹیج پہ کھڑی صوفیہ رحمان نے پتلیاں سکوڑ کے اس پہ فوکس کرنا چاہا جانا پہچانا چہرہ ایک ملے شہری ہونے کے ناطے میرے پانچ سوال ہیں ملکہ سوری وزیر اعظم صاحبہ سے اجازت ہو تو پوچھ لوں یانگ امت برہرمت دائس پہ ہتیلیاں رکھ کے کھڑی صوفیہ کا سانس رک گیا شکل دور سے پہچاننے میں اگر دس سیکنڈ لگے تو آواز پہچاننے میں لمحہ بھی نہ لگا تھا لوگ ایک دم گردنے موڑ موڑ کے دیکھنے لگے وان فاتح بھی کہہ کے رکا نہیں کرسیوں کی کتاروں کے درمیانی رستے پہ آگے بڑھنے لگا مائک لبوں سے لگا رکھا تھا وان فاتح آئے ہیں صوفیہ بھرپور طریقے سے مسکرائی اور گردن موڑ کی ایک سلگتی نظر عزت پہ ڈالی جو اس سا مسکرا رہی تھی بالوں کی ہیئر پن کی چمک بڑھ گئی تھی اس کو تو وہ بعد میں دیکھ لے گی آخری قطار میں بیٹھی اسرا نے اپنے ساتھ موجود تالیا کے قریب سرگوشی کی تمہیں یقین ہے یہ طریقہ کام کر جائے گا یہ طریقہ کام کر چکا ہے مسز اسرا صوفیہ رحمان ایک ڈوبتا ٹائٹینک ہے اور پھر عزت آپ کی دوست ہے اسے صوفیا کے علم میں لائے بغیر ہمیں فنکشن پہ بلانا اور فاتح صاحب کو بولنے کا موقع دینا اتنا مہنگا سودا نہیں لگا ہوگا وان فاتح اگلے وزیر اعظم ہیں مہنگا تو یہ مجھے پڑا ہے وہ ہیئر پن جو میں نے اسے جبرن گفٹ کی ہے وہ بہت قیمتی تھی اسرا تلخی سے کہہ رہی تھی لیکن خیر میں فاتح کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں تالیہ نے نگاہوں کا رخ موڑ کے اسے دیکھا واقعی فاتح کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں پھر دل میں سوچا آریانہ کا قتل بھی جی یانگ امت برحرمت فاتح بن رامزل آیا ہے ادھر وہ وزیر اعظم کی بات کا جواب دیتا چلتے ہوئے سامنے آ کھڑا ہوا تھا لوگ حیرت اور جوش سے گردنے موڑ موڑ کے اسے دیکھ رہے تھے دبی دبی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی بہت معذرت کے میں دیر سے پہنچا مگر سچ شکر میں نے سوالات کا وقفہ مس نہیں کیا مجھے بطور شہری آپ سے چار سوال پوچھنے ہیں پوچھیے نا وہ بظاہر مسکرا کے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی حالانہ اصول اس وقت آپ کو اپنی کیمپین میں مصروف ہونا چاہیے تھا میرا بھی یہی خیال ہے مگر میری آرٹ لور بیوی ایسی تقریبات نہیں چھوڑتی کتار میں کیمرے لیے موجود میڈیا کے نمائندے اب دھڑا دھڑ رخ موڑے پان فاتے اور دور پیچھے بیٹھی اسرا کی تصاویر بنا رہے تھے یانگ امت برہر مت وہ کھنکار کے مائک لبوں کے قریب کیے پوچھنے لگا مسکراتی نظریں اسٹیج پہ کھڑی صوفیہ پہ جمی تھی جس کے اطمینان اور مسکراہٹ میں کوئی فرق نہ آیا تھا میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ آپ کیسی ہیں ہال میں دبا دبا سا کہہ کا گونجا کوئی سر جھکا کے ہنسا کسی نے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا وہ خود بھی مسکرا رہا تھا صوفیہ نے دائس کے مائک پہ چہرہ جھکایا ایسے کہ چمکتی آنکھیں فاتح پہ مرکوز تھیں اللہ کا بہت بہت شکر ہے میں اچھی ہوں آپ کیسے ہیں اوہ تو آپ چاہتی ہیں کہ ہر وہ سوال جو میں آپ سے پوچھوں وہ آپ آخر میں میری طرف لٹا دیں اٹس اوکے okay. مجھے منظور ہے میں بھی ٹھیک ہوں لوگ پھر سے ہنسے تھے وہاں آرٹ اور بزنس کمیونٹی کے مہذب لوگ بیٹھے تھے اور انہیں یہ گفتگو محظوظ کر رہی تھی ایسے میں عزت اپنی جگہ سے اٹھی اور مائک پہ وان فاتح کو اوپر آنے کی دعوت دی صوفیہ نے بھی تائیدی انداز میں سر کو خم دیا وہ فاتح بن رامزل تھا اسے اسٹیج سے کم کسی جگہ پہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا تھا بے شک یہ آرٹ کی محفل ہے لیکن میں سیاسی آدمی ہوں مجھے آرٹ کا کچھ علم نہیں اس لیے میرا دوسرا سوال وہ اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مائک میں بولا کیا آپ نے الیکشن کے وقت اپنی تمام پراپرٹی سے عوام کو آگاہ کیا تھا ملیشیا میں دو فیکٹریوں اور دو گھروں کے علاوہ باقی دنیا میں آپ کی کوئی دوسری پراپرٹی کوئی آف شور ملکیت ہے جس سے ہم نا واقف ہوں وہ اسٹیج پہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پہ آ کھڑا ہوا یوں کہ دونوں کا رخ حاضرین کے سامنے تھا وہ ڈائس پہ کوہنی جمائے ذرا مڑ کے اسے دیکھ رہی تھی اور فاتح مائک پکڑے کھڑا حاضرین اور صوفیہ دونوں کو باری باری دیکھ کے پوچھ رہا تھا نہیں فاتح صاحب میں بہت ذمہ داری سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ میری جو جائیداد ہے وہ ملیشیا میں ہے میرا جینا میرا مرنا سب ملیشیا میں ہے میں نے کبھی ملک سے باہر کوئی جائیداد نہیں بنائی وہ اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی پھر رک کے پوچھا اور آپ نے میری تو وہی جائیداد ہے جو الیکشن کے وقت میں نے بتا رکھی ہے میرے پاس مزید کچھ نہیں ہے کندھے اچکائے مگر آپ بالکل شور ہیں کہ آپ کی دوسری کوئی جائیداد نہیں ہے کیا یہ تیسرا سوال ہے وہ محظوظ انداز میں بولی تو لوگ ہنس پڑے نہیں یہ سوال نمبر دو کا دوسرا پارٹ ہے گڈ میں بالکل شور ہوں میں نے اپنی جائیداد سے متعلق کبھی جھوٹ نہیں بولا اوکے میں اس بات کو یاد رکھوں گا اس کے انداز میں کوئی تمبی تھی جو صوفیہ رحمان کو اندر سے بے چین کر گئی مگر اس کی مسکراہٹ لمحے بھر کو بھی چہرے سے جدا نہیں ہوئی تیسرا سوال آپ کے خیال میں لوگوں کا ووٹ ڈالنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہر شخص سوچتا ہے کہ ایک میرے ووٹ سے کیا ہوگا آپ ووٹرز کو کیسے اس بارے میں سمجھانا چاہیں گی میں اس بات کے خلاف ہوں کہ ایک ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ ہوتا ہے وہ چہرہ آزرین کی طرف موڑے مدبر انداز میں کہنے لگی آپ میں سے ہر شخص کا ووٹ اہم ہے کیونکہ کترا کترا مل کے سمندر بنتا ہے اگر ہر شخص گھر بیٹھ جائے اور سوچے کہ اس کا ووٹ بے معنی ہے تو تبدیلی کیسے آئے گی اور اگر ہر شخص ووٹ ڈالنے نکل آئے تو معاشرہ بدل سکتا ہے سب کے ووٹ مل کے ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں آپ ایسے نا امید ووٹرس کو کیسے سمجھائیں گے چہرہ موڑ کے تن سے فاتح کی طرف دیکھا وہ جو دوسرے مہمانوں کے سوٹ ٹائی کے برق سادہ ہولیے میں وہاں کھڑا تھا اس سوال پہ اسی سادگی سے کندھے اچکائے مجھے توقع تھی کہ آپ یہی کترا کترا سمندر والا جواب دیں گی کیونکہ آپ وزیر اعظم صاحبہ لوگوں کو انسانوں کے بجائے ووٹرز کے طور پہ دیکھتی ہیں کیا بطور ایک لیڈر ہم لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ بھاری اکثریت سے اپنی پارٹی کو جتوائیں کیا یہ ووٹر انسان نہیں دماغ نہیں دل نہیں صرف نمبرز ہیں سوری میم مگر میں ایسے نہیں سوچتا وہ افسوس سے کہنے لگا تو ہال میں سناٹا چھا گیا شگفتگو سے شروع ہوئی گفتگو تناؤ والے ماحول میں ڈھلنے لگی خود صوفیہ بھی چونک کے اسے دیکھنے لگی وہ مائک پکڑے اب موجمے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا بعض دفعہ آپ کے ووٹ سے واقعی الیکشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے ووٹ سے امیدواروں کے جیتنے یا ہارنے کے فیصلے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے اس لیے نہیں تاکہ سب کے ووٹ مل کے کسی کو جتوا دیں یا کسی کو ہرا دیں بلکہ اس لیے کہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے ہر انسان اہم ہوتا ہے اللہ نے آپ سب کو الگ دماغ الگ دل اور الگ سوچ دی ہے آپ کو اپنی رائے کی عزت کرنا آنا چاہیے آپ کو اسی لیے ووٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی آواز ہے آپ کا احتجاج ہے آپ ایک ہیں اکیلے ہیں تو بھی ووٹ دیں تاکہ آپ کی اپنی نظروں میں اپنی رائے معتبر ہو جائے آپ کی سوچ کی عزت ہو بھلے آپ کا پسندیدہ امیدوار نہ جیتے آپ کو اپنے حصے کی آواز اٹھانی ہے آپ اپنے ووٹ کے لیے جواب دہ ہیں چاہے کترا کترا مل کے کلزم نہ بھی بنے چاہے تبدیلی اور انقلاب نہ بھی آئے مگر آپ کو اپنی آواز کو سستی یا نا امیدی سے دبانا نہیں چاہیے وہ خاموش ہوا تو ہال میں تالیاں گونجنے لگی ڈائس کے پیچھے کھڑی صوفیہ ہنوز مسکراتی رہی فاتح نے پھر سے گردن موڑ کے اسے دیکھا میرا آخری سوال آپ کی پارٹی کے بہت سے سیاستدانوں کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں کیا آپ اگلے الیکشن میں پھر سے انہی داغدار دامن والے سیاستدانوں کو ٹکٹ دیں گی اور اگر دیں گی تو کیوں اس سوال کے بھی دو حصے ہیں وہ مسکرا کے مائک پہ جھک کے بولی اس لیے اول تو میرے آس پاس کوئی مجرم کوئی کرپٹ سیاستدان ہے نہیں لیکن میرے وہ چند ساتھی جن پہ پچھلی حکومتوں میں سیاسی انات کے باعث کیسز بنے تھے ان کی پارٹی کے لیے خدمات ہیں اور وہ الیکٹیبل ہیں آپ کے لیے وہ کرپٹ ہیں میرے لیے وہ میرے پرانے کارکن ہیں میں ان کو کسی قیمت پہ پارٹی سے الگ نہیں کروں گی کیونکہ میں فرشتے ڈھونڈ کے نہیں لا سکتی سیاست میں شریف اور نیک نام لوگ اسی لیے آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ یہاں اتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں مگر میں چونکہ خود ایماندار ہوں اس لیے میں یہ گارنٹی دے سکتی ہوں کہ اگر اوپر بیٹھا شخص ایماندار ہو تو اپنے سخت قوانین سے نیچے موجود لوگوں کو فرشتہ بننے پہ مجبور کر سکتا پھر گردن موڑ کے استحزائیہ نظروں سے فاتح کو دیکھا اور آپ وان فاتح آپ سو کال کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے اگر میں سو کال کرپٹ لوگوں کو شامل کرنے لگوں تو مجھ سے بڑا منافع کوئی نہیں ہوگا یانگ امت برہرمت یانگ امت برہرمت وزیر اعظم کا لقب ہے وہ بڑے اعتماد سے بولا میں اگر بارش سے نیشنل کا چیئرمین بنا تو میں اپنے لوگوں سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کرپٹ شہرت رکھنے والے سیاستدان کو اپنے ساتھ نہیں شامل کروں گا میں اس بات کو نہیں مانتا کہ صرف اوپر بیٹھے شخص کا ایماندار ہونا کافی ہے نہیں میم گو کہ یہ درست ہے کہ سخت قوانین ہر کسی کو فرشتہ بننے پہ مجبور کر دیتے ہیں لیکن یہ قوانین ممبرز پارلیمنٹ کو بنانے ہوتے ہیں لیڈرز جب داغدار دامن والوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ وہ اس کرپ ٹولے کو بدل دیں گے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کرپٹ آدمی جو ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے وہ اس الحاق کی ایک روز قیمت مانگے گا اور اگر آپ بھی ان کے اعمال سے صرف نظر کر رہے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ آگے بھی ان کی بدکاریوں کو نظر انداز نہیں کریں گے سخت قوانین سارے ملک کو تندرست کر سکتے ہیں لیکن بیمار دل والے سخت قوانین نہیں بنا سکتے آپ کی ٹیم کو معروفاً ایماندار ہونا چاہیے اور میں اسی لیے کبھی کسی معروف کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا مجھے آپ سے مزید کچھ نہیں پوچھنا یانگ امت برہر مت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا اور وہ شخص بے نیازی سے مائک کسی ورکر کو پکڑاتا اب سیڑھیاں اتر رہا تھا کیمروں کے فلیش چمک رہے تھے تیز روشنیاں ایک آدمی کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور ایسے میں ڈائس پہ کھڑی صوفیہ رحمان کو احساس ہوا تھا کہ وہ دونوں بیک وقت ایک کیمرے کے فریم میں کھڑے ہو کے ایک ہی طرح کے سوالات کے جواب دے چکے تھے اور یقیناً لوگ اب ان جوابات کا موازنہ کر رہے ہوں گے اور ایسا صرف ایک موقع پہ ہوتا ہے سیاسی ڈبیٹس میں وہ یہاں اس سے جوابات لینے نہیں اپنے الیکشن کی ڈبیٹ کرنے آیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی صوفیہ رحمان نے فاتح رامزل کو پارٹی چیئرمین بنانے میں اپنا کردار ادا کر دیا تھا وہ صرف حزیمت سے بچنے کے لیے اور اس کو لاجواب کرنے کے لیے اسے بولنے کا موقع دے بیٹھی تھی اور فاتح کی ٹیم اس کو بری طرح کون کر کے جا چکی تھی جس وقت تک صوفیہ کو یہ جان لیوا احساس ہوا محفل ختم ہو چکی تھی اور مہمان ریفریشمنٹ کی طرف بڑھ رہے تھے گرینڈ ڈبیٹ سے اگلے دن سیاسی سرگرمیوں سے تعطیل کا دن تھا وہ خاموشی سے بڑے دن کے انتظار کا دن تھا وہ آرام کا دن تھا ایڈم بن محمد صبح سویرے اٹھ کے اپنے باغیچے میں آیا تو گھاس پہ شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے مرغی اور چوزے ڈربے میں بند تھے مگر صبح صادق کے ساتھ ہی چون چو شروع کر دیتے تھے وہ جمائی روکتا ان کے ڈربے تک آیا اور ایک ڈبے سے خوراک کی مٹھی بھر کے اندر پھینکی پروں کی پھر پھراہٹ اور چون چون کا بند ہو جانا اس بات کا غماز تھا کہ مرغی اور چوزے ناشتے میں لگ چکے تھے پھر وہ سست روی سے دروازے تک آیا جہاں رول شدہ اخبار گرا تھا نم گھاس کے باعث وہ ذرا گیلا ہو چکا تھا ایڈم نے اسے اٹھایا اور جمائی روکتے ہوئے اس کی تہ کھولی پہلے صفحے پہ لکھی شے سرخی جگمگا رہی تھی دا ہانگ کانگ پیپرز اسے صرف یہ چار الفاظ نظر آئے اور اس کا چہرہ چمک اٹھا حیرت خوشی ایکسائٹمنٹ وہ تیزی سے برآمدے میں آیا اور جلدی جلدی وہ اسٹوری پڑھنے لگا سائمن فاسٹر کے نام سے تحریر کردہ وہ نیوز اسٹوری جو ایک مایا ناز اخبار میں چھپی تھی بتا رہی تھی کہ کا اطلاعات کے مطابق ان دس افراد کے نام کلائڈ اینڈ لی کے کلائنٹس میں ہیں اور ان میں سر فہرست صوفیہ رحمان تھی ایڈم کا چہرہ کھل اٹھا مسکراہٹ اتنی گہری ہوئی کہ دان دکھائی دینے لگے صوفیہ رحمان نے کل ہی ببانگ دہل کسی بھی بیرون ملک جائیداد سے انکار کیا تھا اور اب اب اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا اس نے یہ معلومات تالیہ کو بر وقت دی تھی اور تالیہ نے فاتح کو ہند دیا تھا کہ جلدی ایسے انکشافات منظر عام پہ آئیں گے ایڈم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آج کے اخبار میں چھپ جائیں گے کیونکہ سائمن نے اس دن کے بعد سے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا اور اب وہ اخبار کی زینت بنے تھے وہ خوشی سے جھوم جھوم اٹھا اس نے بلاخر کرپٹ حکمرانوں کو ایکسپوز کر دیا تھا اس نے بلاخر عوام کے سامنے اس نے کس نے ایڈم نے ایک دم جیسے کسی نے اس کے چہرے پہ تمانچہ دے مارا تھا وہ بالکل ٹھہر گیا اور دوبارہ سے پوری خبر پڑی پہلی دفعہ حیرت اور جوش سے پڑی تھی اب دھڑکتے دل اور متلاشی نظروں سے پڑھی سائمن فاسٹر کو کلائڈن لی کے ایک وسل بلوئر وکیل نے نام سیغہ راست میں رکھنے کی شرط پہ یہ اہم ای میلز فراہم کی ہیں سائمن فوسٹر کی تحقیق کے مطابق سائمن فاسٹر کی کئی مہینوں کی محنت کے بعد سائمن فاسٹر نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اپنی تفتیشی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا سائمن فاسٹر بہت عرصے سے اس فلم کے پیچھے لگے تھے اور بالآخر وہ یہ راز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے سائمن فاسٹر کے تہلکہ انکشافات اخبار اس کے ہاتھ سے پھسل گیا وہ ٹکر ٹکر ان الفاظ کو دیکھ رہا تھا وہاں کسی ایڈم بن محمد کا نام نہ تھا لی کے وسل بلوئر وکیل اور سائمن فاسٹر کے درمیان سے ایڈم بن محمد کا نام مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا تھا ایک چھوٹے ٹیبلوئڈ کا صحافی ایڈم بن محمد کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا دس اہم نام اور ان کی ای میلز اس نے بغیر کسی کانٹریکٹ یا اگریمنٹ کے اس خوش اخلاق گورے صحافی کو دے دی تھی اور اس نے اس معمولی سے ایڈم بن محمد کو درمیان سے بالکل غائب کر دیا تھا وہ اس کی سٹوری چرا کے لے گئے تھے وہ بے یقین سا بیٹھا تھا اور اخبار گیلے گھاس پہ گرا بھیگتا جا رہا تھا الیکشن کی صبح باریسن سے نیشنل کے ہیڈ آفس کے لیے ڈھیروں امیدیں فکر اور تناؤ لیے تلو ہوئی تھی آفس کے فلور کی مرکزی لابی کے دائیں ہاتھ بنے آفیسز وان فاتح کے حمایتیوں کے تھے اور لابی کے دوسری جانب دور تک پھیلے کمرے میں حاکمی صاحب کا سٹاف کیمپین کام پہ مصروف تھا لابی دونوں ٹیموں کے درمیان ایک نو مینز لینڈ کا کردار ادا کر رہی تھی اور جیسے جیسے الیکشن قریب آتا گیا دونوں اعتراف کے جوشیلے ورکرز میں تلخ کلامی اور بحث و مباحثہ معمول بن گیا تھا اکثر کیفے میں لنچ کے اوقات میں اسٹافرز اور کارکنوں کی زبانی کلامی لڑائیوں کی خبریں ملتی رہتی تھیں البتہ الیکشن کے دن دونوں اعتراف میں اتنا تناؤ اور پریشانی تھی کہ آج کوئی لڑائی نہیں ہوئی لابی سنسان پڑی تھی اور دونوں فریقین اپنی اپنی طرف کے ہالز تک محدود تھے بی این کی الیکشن کمیٹی کا آفس اوپر والے فلور پہ تھا جہاں ان کے انالسٹ اور سپروائزرز ایک کنٹرول روم میں کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھے پولنگ کا جائزہ لے رہے تھے بی این کے سارے ملک میں پھیلے رجسٹرڈ ممبرس اپنے موبائل فون سے ووٹ دے رہے تھے اور اسکرینوں کے سامنے بیٹھے نیوٹرل امپائرس کو ہر ووٹ کا اندراج دکھائی دے رہا تھا وہاں سافٹ ویئر ایکسپرٹس اور انٹرنیٹ سیکیورٹی کنسلٹنٹ بھی موجود تھے جن کا مقصد بی این کی ویب سائٹ کی مسلسل حفاظت کرنا تھا تاکہ ووٹنگ کا عمل کسی بھی قسم کی ہیکنگ یا مداخلت سے پاک رہے اور رزلٹ ایمانداری سے تیار کیا جا سکے واپس بی این کے مرکزی فلور پہ آؤ تو خاموش پڑی لابی کے دونوں اعتراف بنے آفیسز کے دروازے بند تھے وان فاتح کے اسٹافرز اور مرکزی رہنما اس وقت کانفرنس ہال میں جمع تھے وہاں گول میز کے علاوہ بھی درجنوں کرسیاں آگے پیچھے پڑی تھیں کوئی بیٹھا تھا کوئی چل پھر رہا تھا کسی نے کافی اٹھا رکھی تھی کوئی ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ تھا غرض اتنا شور اور رش تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی وہ خود بھی آج اپنی کیمپین کی آدھے آستین والی نیلی شرٹ میں ملبوس تھا اور بال ماتھے پہ بکھیر رکھے تھے پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے کھڑا وہ مسکرا کے دو کارکنوں سے مہوے گفتگو تھا جو اسے پرسوں صوفیہ رحمان کے ساتھ کی گئی ڈبیٹ پہ مبارک باد دے رہے تھے جیسے کہ توقع کی گئی تھی ڈبیٹ کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور ووٹرز میں بہت پسند کی جا رہی تھی ان سے بات کرتے ہوئے اس کی متلاشی نظریں کمرے میں دوڑ رہی تھی اور پھر وہ اسے اس بھیڑ میں نظر آ ہی گئی کونے میں ایک کرسی پہ بیٹھی وہ موبائل پہ بات کر رہی تھی فاتح سے نظر ملی تو مسکرائی اور وکٹری کی دو انگلیاں بنا کے دکھائی یہ ایک طرح کی تسلی تھی کہ ہم جیت جائیں گے ورنہ اندر سے وہ سب فکر مند اور بے چین تھے فون پہ ایڈم تھا اور وہ دبے الفاظ میں اس کو تسلی دے رہی تھی تمہاری غلطی نہیں ہے ایڈم خود کو قصوروار نہ ٹھہراؤ مجھے الیکشن سے فارغ ہونے دو ہم اس سائمن فاسٹر سے نمٹ لیں گے جو بھی ہے اس خبر نے صوفیہ رحمان کو نقصان اور وان فاتح کو فائدہ پہنچایا ہے اچھا یہ بتاؤ تم نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا جی چیتالیہ وہ بوجھل دل سے بولا میں نے صبح ہی کر دیا تھا فاتح کے لیے نا ظاہر ہے وہ داسی سے مسکرایا اگر وہ حکومت میں ہوتے تو آج کوئی بھی میری خبر یوں چرا نہ سکتا اور مجھے ان پہ پورا اعتماد ہے گڈ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر داتن کو فون ملایا چھوٹتے ہی بے چینی سے پوچھنے لگی داتن پدوکا تم نے ووٹ کاسٹ کیا میں اس وقت مولٹن لاوا کیک کھا رہی ہوں دیکھو ذرا یہ مزیدار چاکلیٹ جو اندر اندر سے ابل ابل کے باہر نکل رہی ہے اس کا ذائقہ اف بات مت بدلو یہ بتاؤ کہ ووٹ کاسٹ کیا جی نہیں نہ مجھے کرنے کا شوق ہے اس نے ناک سکوڑا تالیا کے ماتھے پہ بل پڑے داتن ایک اچھی اور ایماندار حکومت کے لیے تمہیں ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا ہاں ہاں ہاں وہ ہنسی مگر مجھے تو ایماندار حکومت نہیں چاہیے میڈم میں تو چور ہوں میں اسی حکومت کے ساتھ خوش ہوں حالات جیسے ہیں میں ویسے ہی حالات چاہتی ہوں ہم وہ فون رکھنے ہی لگی تھی جب داتن نے پوچھا تم نے خود ووٹ کاسٹ کیا تالیا خیر میں شرط لگا سکتی ہوں تم نے ابھی تک خود بھی ووٹ نہیں دیا یکدم کانفرنس روم کا سارا شور دم توڑ گیا ساری آوازیں بند ہو گئی وہ اپنی خاموشی میں سنسی بیٹھی رہ گئی تمہیں کیسے پتا آہستہ سے پوچھا کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں اس سارے شور اور ہنگامے سے دور جا کے کچھ دیر سوچو گی ایک سچے اور ایماندار ووٹر کی حیثیت سے اور جب تمہیں لگے گا کہ وان فاتح تمہارے ووٹ کا حقدار ہے تب تم اس کو ووٹ دو گی اس نے کال کاٹ دی اور فون پرس میں ڈال کے کھڑی ہوئی ارد گرد بیٹھے اور چلتے پھرتے لوگوں کے منہ ہل رہے تھے مگر آواز سنائی نہ دیتی تھی کسی خواب کسی کیفیت میں تالیا مراد ان کے درمیان سے گزرنے لگی رستے میں فاتح نے اسے روکا وہ مسکرا کے اس سے پوچھ رہا تھا تم نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے نا وہ اس کے قریب رکی اور مسکرائی پھر چہرہ آگے کو جھکائے دھیرے سے بولی تالیہ مراد عام ووٹر نہیں ہے جو آئیڈیلزم کا شکار ہوتا ہے اور اپنے لیڈرز کو فرشتہ اور مخالف کو شیطان سمجھتا ہے تالیہ مراد سیاست دانوں کے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی ہے جو دونوں امیدواروں کی کمزوریوں اور خوبیوں سے واقف ہے میں ایک دنیا کو وان فاتح کو ووٹ دینے کے لیے مائل کرتی آئی ہوں کیونکہ وہ میری جاب تھی لیکن میرا اپنا ووٹ بہت قیمتی ہے وہ میری ذمہ داری ہے جس کے لیے میں خود کو جواب دے ہوں مجھے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ نے میرا ووٹ ارن کیا ہے مسکرا کے کہتی وہ آگے بڑھ گئی اور وہ گردن موڑ کے تعجب سے اسے دیکھنے لگا شور اور آوازوں کے درمیان شاید اسے تالیہ کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی تھی آفس سے نچلے فلور پہ مال بنا تھا وہ کافی شاپ میں آئی اور اپنی کافی لیے درمیانی میز پہ جا بیٹھی اس نے آج بھی فاتح کے لوگوں والی شرٹ نہیں پہنی تھی وہ سفید بلاؤز اور سیاہ اسکرٹ کے ساتھ سیاہ منی کوٹ میں ملبوس بالوں کو جوڑے میں لپیٹے کسی بھی قسم کی سیاسی چھاپ سے پاک لگ رہی تھی روسٹ شدہ کافی کی مہک سارے میں پھیلی تھی اس نے ایک گھون بھی نہیں بھرا وہ بس کافی کا گلاس دیکھے جا رہی تھی بہت سے مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے وہ اسرا کی دوست کی حیثیت سے اس سے متعارف ہوئی تھی اور اس نے پوچھا تھا کہ تاشا تمہاری زندگی میں کیا اچیومنٹس ہیں تم کیا کرتی ہو پھر اس نے تالیہ کو اپنی لائبریری میں چھپ چھپا کے جاتے دیکھا تو دونوں کے درمیان تلخی در آئی تھی پھر فاتح نے اس پہ فائل چوری کا الزام لگا ڈالا تو یہ تلخی بے بسی بھرے غصے میں بدل گئی مگر قدیم ملاقہ کے جنگل نے اس سب کو بدل دیا تھا وہ مشکلوں کے ساتھی بن گئے تھے وہ اس کا استاد اس کا لیڈر بن گیا وہ آگے چلتا تھا اور رستہ دکھاتا تھا اور وہ پیچھے قدم اٹھاتی تھی اس نے تالیہ مراد کو سچ بولنا سکھایا اس نے طالیہ کو خوف سے آزاد ہونا سکھایا فاتح نے اسے اپنے وعدے نبھانے اور اپنی کال کو پورا کرنے کا سکھایا تھا حاکمی نے اسے کیا سکھایا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آس پاس کی میزوں پہ بیٹھے لوگوں کو ایک دم مخاطب کیا آپ لوگوں نے آج بی این کے الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے چند گردن نے اس کی طرف مڑی سنہرے جوڑے والی خوبصورت لڑکی ان سے مخاطب تھی آپ میں سے کتنے لوگ بی این کے ممبرس ہیں اس نے جواب نہ ملنے پہ مزید بلند آواز میں پوچھا تین ہاتھ بلند ہوئے باقی لوگ خاموش رہے کچھ واپس پلٹ گئے مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سے ممبرس ہیں مگر وہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں مجھے بھی یہی لگتا تھا وہ میز کے پیچھے سے نکلی اور بولتے ہوئے قدم اٹھاتی کاؤنٹر تک آئی پھر چہرہ میزوں کی طرف موڑا کسی نے اسے پہچان لیا تھا اور سرگوشی کی تھی یہ وان فاتح کی کیمپین مینیجر ہے دیگر لوگ بس کافی پیتے اور اسنیکس کھاتے ہوئے اس کو خاموشی سے دیکھنے لگے تھے مگر سارے سیاستدان ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے سارے ڈاکٹرز ایک جیسے نہیں ہوتے آپ کو وان فاتح کی بہت سی باتوں پہ اعتراض ہوگا میں جانتی ہوں مگر جب آپ کسی سرجن کے پاس آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو کیا اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ وہ سرجن اپنی ذاتی زندگی میں کیسا ہے اس کی شادی اس کے بچے کیسے ہیں نہیں پڑھتا نا کیونکہ آپ کو سرجن کی پروفیشنل کام سے غرض ہوتی ہے وہ بلند آواز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی ہر شخص ہر کام میں اچھا نہیں ہو سکتا ذاتی تعلقات ان لوگوں سے بنانے چاہیے جو کردار اور عادات کے اچھے ہوں مگر کام کے لیے ان لوگوں کی مدد لینی چاہیے جو اپنے پروفیشن میں اچھے ہوں وان فاتح اکھڑ ہیں بے نیاز ہیں اور کسی حد تک لاپرواہ بھی مگر اپنے پروفیشن میں وہ کیئرنگ اور لونگ فیملی مین ٹائپ لوگوں سے زیادہ اچھے ہیں سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے قانون بنانا اور عوام کے پیسے کی حفاظت کرنا مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں انہوں نے مجھے سچ بولنا سکھایا ہے وعدوں پہ عمل کرنا سکھایا ہے میں ان کو ووٹ دینے جا رہی ہوں ابھی بھی پولنگ میں آدھا گھنٹہ باقی ہے آپ بھی ووٹ دیں کیونکہ یہ آپ کے اپنے لیے ہے یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور اسکرین کو روشن کرتی آگے بڑھ گئی اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ جیا کے چائے خانے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو فاتح کی مدد کے لیے بلا رہی تھی آج وہ جدید ملیشیا کی کافی شاپ میں وہی کام کر رہی تھی تو یہ طے تھا کہ ان دونوں نے ساتھ رہنا تھا اور ہمیشہ رہنا تھا کوئی چیز کوئی سازش کوئی انسان اب ان کو الگ نہیں کر سکتا تھا مطلوبہ بٹن دبا کے اپنا ووٹ وان فاتح کے لیے کاسٹ کر کے وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی اس نے برسوں تک اس ملک سے چرایا تھا آج وہ اس ملک کو کچھ دینے جا رہی تھی ملیشیا کا خواب بالآخر پورا ہونے جا رہا تھا ایک کھری اور ایماندار حکومت کی طرف پہلا قدم پولنگ ختم ہونے کے گھنٹے بعد ریزلٹ آنا تھا اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا تالیہ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جانے کیا ہونے والا تھا وہ واپس اوپر نہیں گئی نیچے مال ہی میں پھرتی رہی گھنٹہ گزرا تو اس کا فون بجنے لگا اس نے جلدی سے فون سائلنٹ کر دیا ہار یا جیت وہ کوئی کال نہیں اٹینڈ کر سکتی تھی دل بری طرح دھڑک رہا تھا لفٹ سے اوپر کی طرف سفر کرنا آج بہت کٹھن لگ رہا تھا بد وقت بوجھل قدم اٹھاتی وہ اوپر واپس آئی لفٹ کے دروازے کھلے تو سامنے لابی کا منظر نمایاں ہوا چند کارکن ایک طرف منہ لٹکائے بیٹھے تھے اور چند سامنے ٹولی کی صورت خوشی سے گلے مل رہے تھے اداس کارکن خوش کارکن کون فاتح کا تھا کون حاکم کا تھا وہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی بس تیزی سے اپنے کانفرنس روم کی طرف بڑھنے لگی ایک قدم پانچ قدم دس قدم اندر وہی شور مچا تھا ٹی وی اسکرینس روشن تھیں اور تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے اس نے ان لوگوں میں گھرے فاتح بن رامزل کو دیکھا اور اسی پل فاتح نے اسے دیکھا تھا وہ مسکرایا اور سر کو خم دیا تالیا مراد کا سانس تھم گیا سارے شور میں چند آوازیں بے حد نمایاں تھی وان فاتح الیکشن جیت گئے ساڑھے بارہ ہزار ووٹس کی لیڈ سے ہم الیکشن جیت گئے وان فاتح بی این کے نئے چیئرمین ہیں وان فاتح اگلے وزیر اعظم وہ ایک دم نڈھال سی ایک کرسی پہ گر گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا ایک طویل خوفناک سفر تمام ہوا تھا اور اس سفر کی ریاضتیں رائےگاہ نہیں گئی تھیں وہ لوگوں میں گھرا تھا اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا مگر تالیا کے لیے بس اس کی مسکراہٹ ہی کافی تھی اب آرام کا وقت تھا اب خوشی منانے کا وقت تھا ایک ہفتے بعد حالم کا بنگلہ صبح کی چمکیلی روشنی میں نہایا کھڑا تھا رات بارش خوب برسی تھی اس لیے گھاس ابھی تک گیلا تھا پروسیکیوٹر صاحب نے سرحاتی نظروں سے اس خوبصورت بنگلے کو دیکھا اور پھر گھنٹی پہ ہاتھ رکھ دیا دروازہ چند لمحے بعد ہی کھل گیا باہر آنے والی لڑکی تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی اس نے باجوک رنگ پہنا تھا اور کندھے پہ اسٹول ڈال رکھی تھی سنہرے بال گھنگریالے کر کے چہرے کے ایک طرف پڑے تھے موتیوں کی لڑی گردن سے چپکی تھی اور چہرے پہ ہلکا پھلکا سا میک اپ نظر آتا تھا انگلی میں بیش قیمت سرخ آنسو والی انگوٹھی دمک رہی تھی آئیے اندر آئیے وہ خوش دلی سے مسکرا کے کہتی ان کو اندر لے آئی امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا احمد نظام چاروں اعتراف کا بغور جائزہ لیتے اس کے پیچھے آئے اندر بڑا سا لاؤنج تھا جس کے ایک طرف زینا اوپر جاتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسری جانب اوپن کچن تھا ارے نہیں میں بس متجسس ہوں کہ آپ کو مجھ سے ملنے کی نوبت کیوں پیش آئی وہ خود بڑے صوفے پہ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھ گئی تو سامنے بیٹھے ہوئے احمد نظام نے دیکھا وہ کوہنی صوفے کے ہاتھ پہ جمائے انگلی پہ گھنگریالی لٹ لپیٹنے لگی اس کے انداز میں کچھ شہانہ سا تھا جو عام لڑکیوں سے مختلف تھا آپ پبلک پرسنالٹی بنتی جا رہی ہیں چیتالیہ کچھ سوال میرے ذہن میں اٹھ رہے تھے جن کا جواب دینے کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا تھا تو آپ مجھے بلا لیتے نا میں نے آپ کے گھر کی بڑی تعریف سنی تھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا ماشاء اللہ بہت خوبصورت گھر ہے کتنے کا لیا تھا سوفے پہ بیٹھی لڑکی مسکرائی اگر آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں گھر کے کاغذات لے آتی ہوں پچھلا پورا مہینہ میں سیاسی کاموں میں بڑی بیزی رہی تو ٹھیک سے صفائی نہیں کروا سکی نہیں میں دل سے تعریف کر رہا تھا کنفیوشس کہتا تھا کسی انسان کا گھر دیکھ کے میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کیسا آدمی ہے آپ کنفیوشس جیسے ہیں کیا وہ ہلکے سے ہنس دیے نہیں مگر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے میں ایک پینٹر ہوں اپنی پینٹنگز آن لائن بیچتی ہوں اس سے میں نے یہ سب بنایا ہے میرے پاس سارا منی ٹریل بینک ڈاکیومینٹس اور ٹیکس ریٹرن موجود ہیں وہ سب میں نے دیکھے ہیں جے لیکن اکثر منی لانڈرنگ کرنے والے بھی اسی طرح اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرتے ہیں فرسی پینٹنگز فرسی سیلز میں منی لانڈر نہیں ہوں تو آپ کیا ہیں اس سوال پہ وہ ہلکا سا ہنسی میں تالیہ ہوں اور تالیہ صاحبہ مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک مصروف سوشلائٹ اور پینٹر جس کے پاس اتنی دولت ہے وہ کسی ریسٹورینٹ میں بطور ویٹرس کام کرے وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ کے بولا نے تعجب سے ابرو اٹھایا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کہیں ویٹرس بن کے کام کرتی رہی ہوں آپ اس بات سے انکاری ہیں لڑکی نے افسوس سے سر ہلایا آپ کی انویسٹیگیٹر نے میرے بارے میں نامکمل معلومات دی ہیں آپ کو یعنی آپ انکار کر رہی ہیں کہ آپ ویٹرس بن کے صرف ویٹرس میں تو سویپر بھی رہی ہوں لانڈری بھی کی ہے لائبریرین بھی تھی ایک جگہ تو میں جمناسٹک بھی کرتی تھی ایک چڑیا گھر میں پرندوں کو کھانا کھلانے کا کام بھی کیا ہے چند ایک لوگوں کے گھر میں کک بھی رہی ہوں اور کسی کی ہاؤس کیپر بھی تھی ایک دفعہ میں سوئمنگ ٹیچر بھی بنی تھی اور ایک دفعہ رائفل شوٹنگ کوچ میں آپ کو ان لوگوں کے نام دے دیتی ہوں جہاں جہاں میں نے کام کیا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں پروسیکیوٹر احمد نظام کو اس جواب کی توقع نہیں تھی وہ بالکل لاجواب سے ہو گئے تو آپ نے اتنی دولت ہونے کے باوجود یہ سب کام کیوں کیے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں پروسیکیوٹر صاحب وہ آگے کو ہوئی اور سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں جھانکا قانون میں کہاں لکھا ہے کہ اتنی ساری جابس کرنا جرم ہے میں نے تو ہر جگہ اپنا نام تالیا ہی بتایا میں نے کسی سے غلط بیانی بھی نہیں کی تو پھر مسئلہ کیا ہے پروسیکیوٹر صاحب اب پتلیا سکوڑے اسے دیکھ رہے تھے بالکل یہ جرم نہیں ہے لیکن یہ عجیب ہے آپ ایسا کیوں کرتی ہیں ارے واہ اتنے سالوں بعد کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے وہ چہر پھر کھڑی ہوئی اور کچن تک گئی کیبنٹ کھول کے ایک کتاب نکالی اور واپس آ کے اس کے سامنے میز پہ رکھی اور اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی یہ کتاب پڑھی ہے آپ نے انہوں نے نظریں جھکا کے دیکھا بنگا رایا ملایو جی ہاں اسکول میں پڑھی تھی کیا آپ کو سنہرے بالوں والی شہزادی تاشا کا حلیہ یاد ہے بادامی شکل کی آنکھیں ستوا ناک ابری ہوئی گال کی ہڈی اور بیزوی فیس کٹ اب مجھے دیکھیں اور بتائیں کہ کیا آپ ری انکارنیشن پہ یقین رکھتے ہیں احمد نظام نے تعجب سے ابروچ کائے سات جنموں پہ ہرگز نہیں میں مسلمان ہوں مگر مجھے لگتا ہے کہ میں شہزادی تاشا کا دوسرا جنم ہوں ملاقہ سلطنت کی شہزادی تاشا آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہ ہیں لڑکی نے پلکیں جھپکائی صرف وہی کر سکتی تھی یہ سارے کام کھانا پکانا سلائی کڑھائی جنگی امور اور پھر وہ سلطان کی مشیر بھی مقرر ہوئی تھی اب مجھے دیکھیں کیا میں یہ سب نہیں کر سکتی کیا میں نے وان فاتح کو الیکشن نہیں جتوایا پروسیکیوٹر صاحب غور سے اسے دیکھنے لگے کیا وہ لڑکی کسی قسم کی کی سائیکوپیتھ ہونے اداکاری کر رہی تھی کیا وہ واقعی سائیکوپیتھ تھی فیصلہ کرنا مشکل تھا میرا ہر عمل شہزادی تاشا کے عمال کا مرر امیج ہے میں سچے خواب بھی دیکھتی ہوں اور ان جگہوں پہ جا کے کام کرتی ہوں جہاں سے مجھے انسپریشن ملتی ہے پھر میں پینٹنگز بناتی ہوں بظاہر میں ایک آرٹسٹ ہوں سر لیکن آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہی ہوں کہ اپنے نزدیک میں شہزادی تاشا کی ری انکارنیشن پھر اس نے ٹیک لگا لی اور مسکرا کے پوچھا کچھ اور جاننا ہے آپ نے ہوں اتنا بہت ہے امید ہے آپ نے سارے سوالات کے جوابات سچ بتائے ہوں گے میں نے سب سچ کہا ہے وہ مسکرائی بس ایک آخری سوال وہ اٹھے اور پوچھنے لگے آپ نے کوئی میڈ وغیرہ نہیں رکھی آپ کے گھر کا کام کون کرتا ہے سوال قدرے غیر متوقع تھا تالیہ ذرا سی چونکی میں خود کرتی ہوں صفائی ڈسٹنگ سب کچھ اوکے وہ کھلے دل سے مسکرایا اور جانے کے لیے اجازت چاہی تالیا نے انہیں نہیں روکا بس گھنگریالی لٹ انگلیوں پہ لپیٹتی سوچتی نظروں سے انہیں جاتے دیکھتی رہی باہر اپنی کار میں وہ بیٹھے ہی تھے کہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے انویسٹیگیٹر نے بے چینی سے پوچھا کیسی رہی ملاقات لڑکی نے اچھی کہانی بنائی خود کو اپسڈ قسم کی سائیکو ظاہر کیا انسپریشن لینے کے لیے وہ یہ جابس کرتی تھی اور اس کو تمام قوانین کا بھی علم تھا کہ امیر ہو کے جاب کرنا جرمی ہو ہی نہیں سکتا اس نے کوئی جاب نہیں چھپائی پیپر ورک بھی اس کے پاس ہے ہم نے اس کے ٹیکس ریٹرن وغیرہ بھی دیکھ رکھے ہیں بظاہر وہ کلین ہے تو آپ مسکرا کیوں رہے ہیں وہ غور سے پروسیکیوٹر کے چہرے کی مسکراتی لکیروں کو دیکھ رہا تھا اس کے جو پیپرز ہم نے نکلوائے تھے اس میں درج تھا کہ اس کی کوئی نوکرانی نہیں ہے تو اس نے بھی یہی کہا کہ وہ گھر کا کام خود کرتی ہے اور وہ سچ کہہ رہی تھی وہ ہنوز مسکرائے جا رہے تھے اکثر لوگ گھر کا کام خود کرتے ہیں سر اور اسی لیے وہ پچھلا پورا مہینہ گھر سے لاتعلق اور وان فاتح کی مہم میں اتنی مصروف رہی کہ اس نے گھر کی صفائی پہ توجہ نہیں دی انویسٹیگیٹر نے منہ بنایا کیا اس کا فرنیچر اتنا میلا تھا جو آپ خواتین کی طرح نقص نکال رہے ہیں ہوں صرف دیواریں وہ صاف نہیں تھیں اور ان پہ فریم مارکس تھے دن کی روشنی میں وہ صاف نظر آتے ہیں وہ ان کی عادی ہوگی اس لیے اسے احساس نہیں ہوا کہ خالی دیواروں پہ بڑی بڑی پینٹنگز کے ڈسٹ مارک ہیں مطلب جب کوئی پینٹنگ دیوار پہ آویزاں کی جاتی ہے تو وہ چکور حصہ گرد سے بچ جاتا ہے اس کی دیواروں پہ جگہ جگہ چوکھٹے بنے تھے جن کے اندر دیوار کا پینٹ چمک رہا تھا یقیناً اس نے چند ہفتے قبل اپنے گھر سے بہت سی پینٹنگز اتاری ہیں مگر دیواروں پہ جھاڑو پھیرنے کا خیال اسے نہیں آیا دیواروں پہ جھاڑو بھی پھیرا جاتا ہے انویسٹیگیٹر نے جھرجھری لی اگر تمہاری بیوی میری بیوی جیسی صفائی پسند ہوتی تو وہ تمہیں بتاتی کہ بال بھی شیمپو کیے جاتے ہیں اور پرفیوم بھی لگایا جاتا ہے وہ ناک سکوڑ کے کار اسٹارٹ کرنے لگے چوٹ اس کے رف پھلیے پہ تھی وہ شرمندہ ہو گیا بہرحال اس سب کا کیا نتیجہ نکلا ہو سکتا ہے اس نے یوں ہی پینٹنگز اتار دی ہوں یہ بھی جرم نہیں ہے ایک لڑکی جو مختلف حلیے اپناتی رہتی ہو اور جسے آرٹ کی ساری سمجھ ہو وہ اپنے گھر میں لگی بہت سی پینٹنگ ایک دم سے غائب کر دے تو وہ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کار سڑک پہ ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے تھے آرٹ تھیف انویسٹیگیٹر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی حالم کے بنگلے کا لان صبح کی بارش کے بعد سے نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا آج وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی اور سیاہ بادلوں نے آسمان پہ ایسے بسیرا کیا ہوا تھا کہ دوپہر ہونے کے باوجود شام سی لگتی تھی تالیا نے اپنے لاؤنچ کی ساری کھڑکیاں کھول رکھی تھی بتیاں بجھی تھیں اور اسی قدرتی روشنی میں ان تینوں نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا اب وہ لاؤنچ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے تینوں کی کرسیاں برابر رکھی تھیں اور تینوں کے ہاتھ میں ڈیزرٹ سے بھرے پیالے تھے ایڈم جتنا اداس تھا تالیہ اتنی ہی خوش داتن البتہ ہمیشہ کی طرح اپنے حال سے مطمئن تھی اب تم کب تک آفس نہیں جاؤ گی داتے نے جھک کے پر سے دوا کی ڈبی نکالتے ہوئے پوچھا بھائی ہم الیکشن جیتے ہیں اتنی محنت کے بعد یہ پورا ہفتہ فاتح صاحب اور اسرا بیگم نے مبارکباد پارٹیز میں گزار دیا ہے اگلا ہفتہ بھی ایسے ہی گزرے گا اس لیے میں نے پندرہ دن کی چھٹی لے لی تھی یہ تم کس چیز کی دوا لے رہی ہو اس کو گولیاں پھانکتے دیکھ کے چونکی یہ اینٹی ڈپریشن ہے میڈم جو میری عمر میں آ کے لینی پڑتی ہے داتن پدو کا لاپرواہی سے بولی اور ٹی وی کو دیکھنے لگی ہوں میرے باپا تو نہیں لیتے تھے وان فاتے تو نہیں لیتے ہر کسی کو نہیں لینی پڑتی مگر جو لوگ ووٹ نہیں دیتے ان کو تو ڈپریشن ہوگا نا اور سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگی دفتر ایڈم پہ نظر پڑی تو گہری سانس تھی تم کیا مجنو بنے بیٹھے ہو اب بس کر دو افسوس کرنا ہم سائمن فاسٹر سے ڈیل کر لیں گے مجھے اس طرح ان کو وہ چیزیں دینی ہی نہیں چاہیے تھی ایڈم ابھی تک افسوس کر رہا تھا اس کا ڈیزرٹ پگھل پگھل رہا تھا اور وہ بے توجہی سے اندر چمچ ہلا رہا تھا بس کر دو خود کو الزام دینا ایڈم داتے نے برا سمو بنایا میں نے تمہیں اس صحافی سے ملوایا تھا میں تو خود کو نہیں ملامت کر رہی تم بھی دل چھوٹا نہ کرو حالانکہ جو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے انہیں خود کو ملامت کرنا چاہیے تالیہ اس دن سے اس پہ بات بات پہ چوٹ کرتی تھی مگر داتن برا مانے بغیر مسکراتی رہتی ہاں تم ووٹ ڈالنے والوں کو بھی جلد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا مگر ایڈم منہ لٹکائے بیٹھا رہا کوئی بھی چیز اس کے دل کو تسلی نہیں دے سکتی تھی تالیا اور داتے نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر تالیا بچوں کو پچکارنے والے انداز میں گویا ہوئی دیکھو ایڈم فی الوقت تمہیں خوش ہونا چاہیے وان فاتح الیکشن جیت گئے ہیں ان کے خواب پورے ہونے جا رہے ہیں اب ہم حکومتی پارٹی میں ہوں گے ہم سائمن جیسے اسکیمس کا رستہ روک سکیں گے ایڈم نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا میں خوش ہوں چیتالیا مگر اگر مگر کچھ نہیں آج ہم سب باہر ڈنر کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں اتنی خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتی وہ گویا جھوم جھوم جانا چاہتی تھی مجھے آخری لمحے تک دھڑکا لگا تھا کہ ہم ہار جائیں گے مگر ہم نہیں ہارے سچ کی جیت ہوئی سب اتنا اچھا جا رہا ہے تم اب اداس نہ ہو وہ بہت امید بہت خوشی سے کہہ رہی تھی جب داتے نے ٹوکا وہ تمہارا وان فاتح آ رہا ہے ٹی وی پہ تالیہ نے مسکرا کے اسکرین کو دیکھا اور آواز اونچی کی چیئرمین وان فاتح کہو مگر سوری تم نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا مگر داتے نے جواب نہیں دیا وہ آگے ہو کے غور سے اسکرین پہ چلتی خبر دیکھنے لگی تازہ اطلاعات کے مطابق باریسن نیشنل کے نئے چیئرمین وان فاتح نے اپنی پارٹی میں ایل اے پی کے اتحاد کو خوش آمدید کہا ہے ابھی ابھی ایل اے پی کی مرکزی قیادت کی وان فاتح سے بے این کے ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات ہوئی ہے جس میں انہوں نے بی این میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے کہ ایل اے پی کے مرکزی قائدین میں امیر الدین بداوی کیک چانگ اور حشام جرجیف بھی شامل ہیں جن پہ کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات درج ہیں اور جو کچھ عرصہ پہلے تک وزیر اعظم صوفیہ رحمان کے ساتھ تھے اور اسی وجہ سے وہ کرپشن مقدمات کا سامنا کرنے سے بچے رہے تھے ناظرین کو یاد کرواتے چلیں کہ ابھی چند دن پہلے وان فاتح نے صوفیہ رحمان سے غیر رسمی مباحثے کے دوران قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بری شہرت والے کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی بھی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے لیکن ہانگ کانگ پیپرز کے بعد صوفیہ رحمان کی کمزور ہوتی پوزیشن اور تازہ تازہ ملی چیئرمین کی سیٹ نے وان فاتح کو ان کا پہلا وعدہ توڑنے پہ مجبور کر دیا ہے نیوز کاسٹر بلند آواز میں مسکراتے ہوئے پڑھ رہی تھی اور حالم کے بنگلے میں سناٹا چھا گیا تھا یہ غلط خبر ہے شاید تالیہ کی آنکھیں اسکرین پہ جمی تھی تالیہ وہ تصویریں دکھا رہے ہیں وان فاتح ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ تو واقعی حشام جرجیس ہے بدنام زمانہ ہشام جرجیس ایڈم کی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی تھی مگر تالیہ نے سختی سے نفی میں سر ہلایا میڈیا باتوں کو بڑھا دیتا ہے مگر یہ ملے چینل نہیں ہے یہ بین الاقوامی چینل ہے اور یہ بی این کا آفس ہی لگ رہا ہے مجھے مگر وان فاتح نے تو وعدہ کیا تھا کہ ایڈم دنگ تھا اور اسی پل داتن کا کہکا سارے میں گونجا تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی جا رہی تھی ہاں ہاں ہا ہا ہا اس نے بد وقت چہرہ سیدھا کر کے ہنستے ہوئے انہیں دیکھا ہاں بھائی ووٹ ڈالنے والوں بن گیا تمہارا بہتر ملیشیا کر دیے وان فاتح نے سارے وعدے پورے ایڈم ہکا بکا سا اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور تالیا اس کی نظریں تصویروں میں دکھائی دیتے فاتح کے ہاتھوں پہ جمی تھی جو جرجیس جیسے بدنام زمانہ آدمی کے ہاتھ سے مسافہ کر رہا تھا داتن ہنستی جا رہی تھی تم دونوں ابھی تک نہیں سمجھے ارے یہ سب ایک کون تھا الیکشن سب سے بڑا کون گیم ہوتا ہے تم ووٹرز کو لگا کہ ووٹ ڈالنا تمہارا آئیڈیا تھا تم اپنی مرضی سے ووٹ ڈال رہے تھے نہیں بے وقوف ہو اگر ووٹ سے تبدیلی آنی ہوتی تو یہ لوگ الیکشن کو ختم کر چکے ہوتے یہ سارے سیاستدان کون آرٹسٹ ہیں اسکیمرز ہیں انہوں نے تمہارے ساتھ کانفیڈینس گیم کھیلا ہے تمہیں سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پہ تھا اپنے خوابوں کے پورا ہونے پہ انہوں نے تمہارے لالچ کو استعمال کیا تم نے ووٹ خود نہیں ڈالا انہوں نے تم سے ڈلوایا ہے اور ہر کون کے آخر میں ایک اچھے کون مین کی طرح یہ سیاست دان کی ایگزٹ تھی ایسی ایگزٹ جس کے بعد ٹارگٹ کچھ نہیں کر سکتا وہ ہاتھ ملتا رہتا ہے اور اسے تب احساس ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف بن گیا کیونکہ سیاستدان نے ڈیل کر لی اسے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے حشام جرجیس جرجیز جیسے لوگوں کا ساتھ اور پیسہ چاہیے ایڈم اور تالیہ جیسے لوگوں کے خواب نہیں پھر وہ جھکی اور بوتل سے دو گولیاں نکال کے ان کے سامنے رکھی تم دونوں کو اس وقت اس کی ضرورت ہے اور ایک دفعہ پھر سے ہنسنے لگی انہوں نے ملاقہ میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے مراد راجہ کے ساتھ ڈیل کر لی تھی ایڈم کھویا کھویا سا بولا تالیا ایک دم اٹھی کار کی چابی اٹھائی اور دروازے کی طرف لپکی اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا ایڈم پیچھے جانے لگا تو داتے نے اسے روکا اسے اپنے لیڈر سے خود بات کرنے دو آنکھوں کی پٹی اور چہرے کے نقاب کو اترنے دو وہ اپنے لیڈر کی ہار اور جیت دونوں کے لیے تیار تھی لیکن کسی کو چاہیے کہ وہ ووٹرز کو تیسرے منظر نامے کے لیے بھی تیار کر دیا کرے وہ آہستہ سے بولی اگر لیڈر جیت کے بھی اصول ہار دے تو پھر کیا کرنا چاہیے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی ایڈم آہستہ سے واپس بیٹھا وہ بالکل گمسم سا ہو گیا تھا چیئرمین کا آفس ان کے پرانے آفس سے اوپر والے فلور پہ تھا اس کے باہر ایک چھوٹا سا آفس سیکریٹری کا بھی بنا تھا جو اس وقت خالی تھا تالیہ کی چھٹی کے پیش نظر ادھر آج کل فاتح کا باڈی مین بیٹھتا تھا چیئرمین آفس اندر سے بے حد وسیع اور پرتعیش تھا اس کی مرکزی کرسی اونچی اور سبز رنگ کی تھی فاتح بن رامزل اسی کرسی پہ بیٹھا میز پہ رکھی فائل دیکھ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور تالیہ اندر داخل ہوئی وہ سادہ فراک پہ گردن میں اسٹول کی بکل مارے بالوں کی رفسی پونی بنائے گلابی تمتماتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی فاتح نے کافی کا گھون بھرتے ہوئے اسے دیکھا اور مسکرایا آؤ تاشا یہ لڑکا بالکل اچھی کافی نہیں بناتا شکر ہے تم نے اپنی چھٹی ختم کی وہ لب بھینچے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی نظریں اس کے چہرے پہ گڑی تھیں میں نے ابھی ابھی نیوز دیکھی آپ نے ایل اے پی سے اتحاد کر لیا یہ کب ہوا اس کا لہجہ عجیب سا تھا ہاں وہ فاتح نے فائل کا صفحہ پلٹایا اور اتار کے کے رکھی ان ساتھ اتحاد ضروری تھا الیکشن میں صرف ایک سال پڑا ہے اور سبا کی ریاست سمیت بہت سی جگہوں پہ ان کے بغیر ہم نہیں جیت سکتے آپ نے ایل اے پی سے اتحاد کر لیا وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی ہشام جرجیس جیسے کرپٹ لوگوں سے ریلیکس اتنی پریشان نہ ہو پارٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہمیں ان کی حمایت چاہیے وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ کے بولا جیسے تم نے اشر کے پیسوں سے میرے الیکشن کو فنڈ کیا تھا اسی طرح ہم ان کے پیسوں سے بی این کے الیکشن کو فنڈ کریں گے اشر انتہائی خبیص آدمی ہے لیکن اس نے کرپشن کر کے دولت نہیں بنائی سر رشوت کھاتا ہے منی لانڈرنگ بھی کرتا ہے لیکن اس نے عوام کا پیسہ ٹیکس کا پیسہ کبھی نہیں کھایا کیونکہ وہ عوامی عہدے پہ نہیں رہا اور تالیہ مراد نے کبھی لوگوں سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اشر سے مدد نہیں مانگے گی وہ غصے میں کہہ رہی تھی آپ نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور آپ نے انہیں پارٹی میں ہی شامل کر لیا فاتح نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی اچھا اگر میں ایسے لوگوں کو نہ لوں تو میں کیا کروں الیکشن ہار جاؤں ساری عمر اپوزیشن میں بیٹھوں تمہارے خیال میں وزیر اعظم کا الیکشن جیتنے کے لیے یہ نہ کروں تو کیا کروں میرا خیال جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا فاتح صاحب وہ ہتیلیاں میز پہ رکھے جھک کے گھر آئی تھی آپ کے خیالات سے فرق پڑتا ہے آپ نے وہاں کھڑے ہو کے صوفیہ رحمان کی بات کو رد کیا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا مگر اب آپ وہی کر رہے ہیں جو صوفیہ کرتی آئی ہے ہر شام جرجیز جیسے لوگ کرپٹ لوگ ہیں سر اول تو اس پہ کوئی کرپشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئی دوسری بات تالیہ نے زور سے بند مٹھی میز پہ رکھی اب آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے وہ بے یقینی سے دبا دبا سا چلائی کیا کرسی اور اقتدار ایسے انسان کو بدل دیتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کسی بری شہرت والے کو پارٹی میں نہیں لیں گے وہ ایک کیمپین پرومس تھا وہ غصے سے سیٹ سے اٹھا اور گرا کے بولا تالیا کے کندھے ڈھلک گئے وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور توجہ سے اس کا چہرہ دیکھا جب آپ وہ وعدہ کر رہے تھے تو آپ کو معلوم تھا کہ آپ اسے پورا نہیں کر سکتے پھر آپ نے وہ وعدہ کیوں کیا آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گے لوگ ایک ہفتے میں بھول جایا کرتے ہیں لوگوں کو ہر بات سمجھ نہیں آتی اس نے غصے سے ہاتھ جھلا کے کہا کارکن کارکن ہوتا ہے اور چیئرمین چیئرمین میں اس سیٹ پہ اسی لیے ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے اس سام سیری کے کھیل کو کیسے کھیلنا ہے کچھ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں تو پھر مجھے کیوں برا بھلا کہا تھا جب میں ابو الخیر کے پیسے لائی تھی آپ کو چھڑوانے کے لیے وہ زور سے چلائی پھر مجھے کیوں کہا تھا کہ میں جھوٹی ہوں کون آرٹسٹ ہوں چور ہوں مجھے کیوں کہا تھا کہ مجھے خود کو بدلنا ہے اگر آپ نے ان چوروں کے ساتھ مل ہی جانا تھا تو مجھے کیوں سچ بولنا سکھایا تھا مجھے کیوں اصول اور اخلاقیات سکھائے تھے میں نے اپنی زندگی تباہ کر دی آپ کی اس جاب میں میرے پیچھے پروسیکیوٹرز پڑ گئے صرف اس لیے کہ میں آپ پہ یقین کرتے آئی اور آخر میں آپ نے وہی کیا جو آپ نے ملاقہ میں کیا تھا آپ نے وہاں بھی میرے باپ سے ڈیل کی تھی آپ کو وہاں بھی معلوم تھا کہ وہ صندوق غلاموں کو نہیں دیے جائیں گے آپ نے شروع سے انہیں مراد راجا کو واپس کرنے کی پلاننگ کی تھی آپ میرے جیسے لوگوں کو اسکیمرس کہتے ہیں تو آپ خود کیا ہیں آپ سیاست دان کیا ہیں صدمے اور غصے سے بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیئرفل فاتح نے ہاتھ اٹھا کے سختی سے اسے روکا تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی اسی لیے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی ہو یہاں مجھ پہ چلانے کے بجائے گھر جاؤ اور آرام کرو اوہ یعنی اگر میں یہاں آپ پہ چلاؤں گی تو آپ مجھے نوکری سے فائر کر دیں گے وہ غصے سے بولی تاشا تم واقعی چیئرمین صاحب اس نے پھر سے میز پہ ہاتھ مارا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے چبا چبا کے بولی میرا نام تالیہ ہے میں مراد راجا کی بیٹی ہوں میں اپنے باپ کی شہزادی ہوں اور آپ آپ وانگلی کے غلام ہیں میں سمجھی تھی میں نے آپ کو آزاد انسان بنا دیا تھا مگر آپ اب بھی غلام ہی ہیں آپ کیا فائر کریں گے مجھے میں آپ کو فائر کرتی ہوں اپنے باس کے عہدے سے میں آپ کو فائر کرتی ہوں اپنے چیئرمین کی کرسی سے میں آپ کو فائر کرتی ہوں اپنے لیڈر کے مقام سے آپ آج سے میرے لیڈر نہیں ہیں آپ نے کون وومن کو کون کرنے کی غلطی کی ہے اور اب میں آپ کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گی میرا نام یاد رکھیے گا میں تاشا نہیں ہوں میں تالیہ بنتے مراد راجا ہوں وہ اس پہ غراتے ہوئے آگے بڑھی اور ملکہ کسی انداز میں ہاتھ مار کے اس کی میز سے چیزیں گرا دی وہ ماتھے پہ بل لیے کھڑا اسے دیکھتا رہا کچھ کہا نہیں ضبط کر گیا وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کی آنکھیں سے بھری وہ کافی دیر تک واپس نہیں آئی تو ایڈم اٹھ کے لاؤنج میں دائیں بائیں ٹہلنے لگا وہ فون لے کر نہیں گئی تھی اسی لیے اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گی ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں او ہیرو یہ مت سمجھو کہ وہ خود کو ٹرین کے نیچے دے دے گی وہ تالیہ ہے اس سیاست دان کو کھری کھری سنا کے اس کی ایک چیز توڑ کے ہی آئے گی داتن اب صوفے پہ بیٹھی کسی دوسری قسم کا ڈیزرٹ کھا رہی تھی اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ خوش وہی تھی ایڈم نے رک کے خفگی سے اسے دیکھا یہ کوئی اچھی بات ہوگی کیا میرا کوئی قصور نہیں ہے اس میں تم لوگوں نے اسے ووٹ دے کے بنایا تھا چیئرمین اب خود بک تو اور چاکلیٹ سے بھرا چمچ منہ میں رکھا وہ پھر بے چینی سے ٹہلنے لگا وہ کیا کہیں گی ان سے اسے سو طریقے آتے ہیں ان بادشاہوں سے بات کرنے کے سلطان مرسل شاہ کو اس کے سوالوں نے لاجواب کر دیا تھا نا بندہ ہارا فاتح کیا چیز ہے وہ اب چمچ سے پیالے میں رکھا ویفر توڑ رہی تھی ہوں واقعی ایڈم کمر پہ ہاتھ باندھے پھر سے ٹہلنے لگا دفتر وہ رکا اور اجنبے سے اسے دیکھا کون سے سوال ہوں وہ مگن سے کھا رہی تھی چیتالیہ کے کون سے سوالات نے مرسل شاہ کو لاجواب کر دیا تھا داتے نے اسے گھور کے دیکھا وہ شہزادی تاشا کے ساتھ سوال جو اس نے مرسل شاہ کے سامنے رکھے تھے شادی کی شرط کے طور پہ خود لکھی تھی تم نے بنگر آیا ملایا ہو خود ہی بھول گئے ہو ایڈم الجھ کے اسے دیکھنے لگا شہزادی تاشا نے تو کوئی سوال نہیں رکھا تھا وہ تو بس غائب ہو گئی تھی ارے یار وہ رکھی ہے بنگا آیا ملاؤ کچن کی میز کی طرف اشارہ کیا ہم نے تو بچپن میں امتحان کے لیے ان سوالات کا رٹا بھی لگایا تھا اور تمہیں خود نہیں یاد برا سا منہ بنا کے وہ کھانے لگی ایڈم بجلی کی سی تیزی سے میز تک گیا اور کتاب اٹھائی پھر جلدی سے فہرست کھولی کون سے باب میں تھے وہ سوالات اس کا سوال ادھورا رہ گیا اب کی فہرست پہ پھیرتی انگلی ٹھہر گئی فہرست میں پندرہ ابواب کے نام درج تھے ایڈم کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے صرف بارہ باب لکھے تھے شاید بعد میں بارہ ابواب کے پندرہ بنا دیے گئے ہوں اس نے سوچا لیکن بارہ ابواب کے وہی نام تھے جو اس نے لکھے تھے ایک دو لفظ آگے پیچھے تھے مگر معنی وہی تھے دھڑکتے دل سے اس نے بارہویں باپ کا آخری صفحہ کھولا اور تمام غلاموں کو آزاد کروا کے بندہ ہارا کی بیٹی ایک دن اپنے گھوڑے پہ سوار نکلی جنگل کی طرف اور پھر نہ دیکھا کسی زینف نے بادلوں کے اوپر چلی گئی تھی یا ان کے پار جہانوں میں اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ پلٹایا باب نمبر تیرہ از آدم بن محمد اور جب لوٹی شہزادی تاشا اپنے سفر سے اپنے مورخ کے ساتھ تو دیکھا اس نے ملاقہ کو عجیب حالت میں ایڈم نے کرنٹ کھا کے وہ کتاب چھوڑ دی یوں لگتا تھا کسی شے نے اندر سے نکل کے اسے ڈس لیا ہو کتاب زمین پہ جا گری اور ایڈم خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا دور ہٹنے لگا